اعوذ من من الشیطان الرجیم رب رب اشرح صدری امری واحلل عقدۃ لسانی قولی ولا تعسر وتمم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ کیسے گزری کل کی شام صلح کے بارے میں کس کس نے پڑھا کس نے نہیں نہیں پڑھا سيريتي رور كالغاتي دانيا لينا سكت رنا فاطمة سكت عبيدة نديم عبيدة سميرين إقبال عائشة أحمد عائشة زيرين أفغان أليشا أسكر أمايلة نديم آمنة أحمد آمنة دار آمنة مين أفسل أنيسة نسيم آمنة فواد صبا اشرف آسما اسکر آسما تصور عائشہ علی بین اشکان فائزہ صدیقی فریدہ بٹی فضانہ ملک غزالہ شاہین حاج احمد حاجر کی طرح پول اور ان کے جیت پیش ہے Okay. بطول لائب اختر مادہ خان ماریہ حسین ماریہ ندیم عرفان نسرین نور نایاب اقبال ندا حنیف نویرا اقبال قمر النساء روزہ طارق سعید بیگم صفیہ بیگم شفیہ بیگم سفینہ کوثر خان سمینہ رانی سمیہ ریاض سمرین بیگم ثنا شدیق سماب احمد زہر اختر شبانہ قیوم شالہ زمان شمائلہ اعظم صدرہ حنیف صدرہ سعید صوبیہ نورین سمیہ فاضل تحریم افغان طوبہ علی زاہدہ پروین زینب خان زنیر اسکر سمینہ پروین مشیدہ تصور عظمہ ثابت چلیے جی اپنے پانی نکال لیں پہلے ہمیں اس کی ایک پیاری سی تلاوت سنانا ٹھیک ہے کسی اور کاری کی آواز میں تو اس کے بعد پھر ہم خود سے ان کے ساتھ پڑھیں گے قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو اس کا لے ہے ادھر سے ہم نے تفسیر شروع کرنی ہے تفسیر ہم نے آیت شف ایم سے شروع کرنی ہے لیکن کیا لیکن ہم ابھی وہ تو ہم نے تحریمہ کے ساتھ کرنی ہے نا لیکن ابھی جو ہم نے شروع کرنے سے پہلے تفسیر بس تو لے سے تجوید پڑ یا تب پھر آئی ایف ایم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 رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها عذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى تعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما ما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفتة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم ويهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا وقاتلوا المشركين كافة ربما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الرجیم جی اپنے اپنے تفسیر کے نوٹس نکال لیجئے کل ہم نے بات کہاں پہ چھوڑی تھی غزال ہم نے یہاں پہ ہم نے وہ آٹھ محبتوں کے بارے میں پڑھا تھا اور جہاں میں پانچ رشتوں کی محبتیں تھی تین مال کی محبتیں تھی اور تین پھر اللہ کی محبتیں اللہ کی طرف سے کون سا پڑھ رہا ہم نے ہاں جی پچیس نمبر ہاں جی وہ تو شروع کرنی ہے لیکن ٹاپک میں پوچھ رہی ہوں وہی ہم بات کیا کر رہے ہیں محبتوں کی بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک جی آگے آپ پھر دیکھتے ہیں آئے تو نمبر ٹوئنٹی فائیو سے آگے چلتے ہیں ریڈی ہے سب لوگ ایک دفعہ نکال لیں سب لوگ ٹھیک ہے کے علاوہ ہم لوگوں نے کل کون کون سی بات دیکھی تھی ہم لوگوں نے نعمتوں کا تذکرہ دیکھا تھا جی صحابہ کرام کی صفات دیکھی تھی بالکل ٹھیک مساجد کو آباد کرنے کی بات ہم نے دیکھی تھی کل تو اس پہ گھر گھر جا کے غور کیا تھا سوچا تھا کہ مسجدیں کیسے عباد ہوتی ہیں جی آپ بندوں سے بندوں سے بات ہوتی ہے جتنا زیادہ کراؤڈ ہوئے گا ہاں آپ تو عائشہ ہم نے دو دیکھی تھی دو قسم کی مسجدیں ہوتی ہیں ایک تو مانوی ہاں جی مانوی آبادی کے لحاظ سے جو آباد ہوتی ہیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے کہ اس میں تعلیم و تربیت کا اچھا جو مسجد نبوی تھی وہ کون سی تھی مسجد مانوی مسجد مانوی مسجد تھی کیوں لوگوں کی تربیت دوارا ہوتی تھی کیسے ہوتی تھی کوئی جیسے صحابہ کرام کے کے کے بارے میں جہاں پہ ان کو کو وہ ایک طرح ملی تھیر بھی ہوتے تھے تھے تھے اور انہوں نے اپنے آپ آفر کر کر کر دیا تھا اسلام لیے کفا جو ہم کل کل ہی ہی بات بات رہے رہے کہ کہ ہاں جی تو یہاں پہ جو ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ ہاسٹل بنا رہے ہیں فیوچر میں رمضان کے بعد ہی تو اس کے عربی نام جی چاہ رہی ہیں کہ یہی ہو یہاں پہ اندر ہی امی مجھے کل کہہ رہے تھے میں نے فلک ہو جانا میں نے بھی ایسے شروع کرنا کورس پھر میرا رہ کے ہمارے پاس نہیں آنٹیاں ہیں ایک آنٹی آلریڈی ہیں تو اس میں کوئی بھی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ضروری نہیں صرف لڑکیوں کے لیے آنٹیوں کے لیے بھی ہے جی جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا بناؤ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری محبت بھی سب سے بڑی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے بارے میں یہ بات کہہ کے فرمائی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ رکھیے ذرا ایک پلڑے میں میں کہتی ہوں صرف اس ایک بات کو ایک پلڑے میں رکھے کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت اپنے ان رشتوں سے زیادہ تو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق جنہوں نے ہمارے خود کو ڈسوا لیا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ محبت کے درجے تھے آج ہمارے ہیں چند خوبصورت جملے بول کے اللہ کے نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے ابو اور ترمزی کی یہ روایت ہے کہ جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے کی دشمنی کی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی مال دیا تو اللہ کے لیے دیا اور مال لیا تو اللہ کے لیے نہ لیا یعنی دیا تو اللہ کے لیے لیا روکا تو اللہ کے لیے رو لیے روکا کہا فقد استکمل ایمان ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا صرف اس ایک روایت کو بعد میں اچھے لفظوں میں لکھ کے غور کرے دیتے ہیں اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے ہے دشمنی اپنا ہے پیارا ہے رشتہ دار ہے اپنے گھر کے اندر ایک ساتھ پلا ہوا ہے ماں کے ساتھ لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میں نہیں برداشت کر سکتی کیا پھر اسی کے ساتھ دوستی رہتی ہے کیا ہمارے رشتے لینے اور دینے کے معیار اللہ کی ذات ہے ہم کسی سے ناراض اللہ کے لیے ہوتے ہیں پھر ایمان کہاں سے ملے سچا ایمان کب ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے ریسٹ لینے والا بن جاتا ہے لیکن جب محبتیں پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں تو اللہ کے حکم پورے نہیں ہوتے پھر سچی خوشیاں بھی نہیں ملتی یہ بھی بتا دو ہاتھوں میں کنگن تو آ جاتے ہیں لیکن آنکھوں کے آنسو نہیں روکتے نرم گدا تو ہے لیکن نیند نہیں آتی کیونکہ ہم انسانوں سے اپنی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں تو مایوسیاں پاتے ہیں ہم مال سے توقع رکھتے ہیں ہاں،, ہاں ہاں مال جب میں بیمار ہو جاؤں گی تو تم میری مدد کرو گے جب مجھے ضرورت پڑے گی تو تم میری مدد کرو گے ہم نے تو مال کو خدا بنا لیا ہم تو بچوں سے توقعات میں جی رہے ہیں کہ ان کو اس لیے پال رہے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے ان بچوں کو پالو تاکہ کچھ ہمارا کریں کبھی خوشی نہیں ملے گی جب اللہ کی خاطر ان سب چیزوں سے محبت کریں گے تو سچی خوشی ملے گی جب ہر ایک کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوگی پھر سچی خوشیاں ملیں گی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں شاید بات واضح ہو جائے آپ دیکھیے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہیں ایک بڑی سی گاڑی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اب اس گاڑی میں یہ آٹھوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں پانچ رشتے اور تین دولت کی چیزیں اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں نا جب تک آپ کے ہاتھ میں آپ ان ساری چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ ادھر لے ہی جائیں گی جہاں آپ جانا چاہیں گی رائٹ دوسرے لفظ میں آپ کہہ لیں ہم ادھر ہی جاتے ہیں جہاں گاڑی کا اسٹیئرنگ جاتا ہے اب آپ اس مثال کو اپوزٹ کریں ہیں یہ آٹھوں چیزیں گاڑی میں لیکن آپ بیٹھ گئی ہیں پچھلی سیٹ پہ اور ان آٹھوں کو موقع دے رہی ہیں کہ باری باری یہ ڈرائیونگ کرے کیا ہوگا یہ آپ کو جہنم میں دھکیل دیں گی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے والی کیفیت ہو جائے گی اپنے ہاتھ میں رکھیے اولادوں کے اپنے ہاتھ میں رکھیں شوہروں کے مال کے بھائیوں کے بہنوں کے ان محبتوں کے اسٹیئرنگ جب تک ہمارے ہاتھ میں رہیں گے اور ہمارا دل تڑپے گا کبھی ہم روئیں گے کبھی ہم ہنسیں گے کبھی آنسو پوچھیں گے کبھی پیار سے دعائیں کریں گے کبھی امیدیں رکھیں گے آپ دیکھیے گا سونر اور لیٹر یہ ساری چل پڑیں گے اس طرح لیکن جب ہم ہاتھ جاتے ہیں جب ہم ان کی خاطر غلط چیزیں کرتے ہیں مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ شوہروں کو دین نہیں پتا ہوتا بعض اوقات وہ نفس کے تقاضوں کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے ہیں بیویوں کو کیسے وہ لک میں پیٹ میں جاتے ہیں وہ کیسے لذت پاتی ہیں ان گھروں میں ان کو کیسے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے ان کو چین کیسے آتا ہے کیسے بیٹھ سکتے ہیں اپنی ان سواریوں میں جو اللہ کی نافرمانیوں سے لی ہوں گی اگر ہمارے وہ گھر جن کو اللہ کی نافرمانیوں سے لیا ہوگا ہمیں کیسے چین آئے گا جس کو پتہ آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے دس کاکروچ پڑے ہو آپ آرام سے سوئے ہوں گے زمین پہ ہی سوئے ہوں گے لیکن ایک کاکروچ دکھ جائے آپ وہاں زمین تو چھوڑیں بیڈ پہ بھی نہیں لیٹیں گے جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ تو آنکھیں بند کیے وہ بیچارے شاید کسی وقت آ جائیں گے لیکن جب آنکھوں دیکھا سہر کے اگلتا ہے تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے پھر لذت کم ہو جاتی ہے مجھے ایسے موقع پہ ہمیشہ ایک سسٹر کی بات یاد آ جاتی ہے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن سے جڑی ہوئی تھی جیسے ایسے ہی ہلکا پھلکا آنا جانا کبھی لسنر کبھی اتنے میں شوہر کا تقاضا آ گیا کہ جی گھر لینا جائے ہم نے انٹرسٹ کے ساتھ تو پوچھتی تھی آگے مجھے کیا کروں دل نہیں کرتا نہیں پھر کہتی تھی کپڑے سے اندر سے دل کرتا ہے لے لو کوئی بات نہیں بچوں کا اپنا کمرہ ہوگا بڑا گھر ہوگا بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے چھوٹے گھر سے بڑے گھر پہلا بھی گھر تھا اپنا ہی تھا وہ پورا پیڑ تھا لیکن وہ چھوٹا ہو گیا اب بڑا لینا اور بڑا لیا تو میں نے پھر اس کے کے بعد ان چہرے کی چمک اترتی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ایک دم اچانک شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ پہ ہوئے تھے کئی بیماریاں پھر ایک دم تو کہتی تھی یہ گھر ہمیں کھا گیا یقین کریں یہ اس طرح کے ان کے ایکسپریشن سے کہتی تھی یہ گھر کھا گیا مجھے ایک مرد بالکل اپنوں میں ہمارے قریبی لوگوں میں کہتے تھے اس گھر نے مجھے بوڑھا کر دیا یہ گھر میرے پچھلے دس سال کی کمائی کھا گیا ہے اور آج میرے ہاتھ میں نہ گھر ہے نہ مال ہے اللہ ہے تم کس بات کا انتظار کرتے ہو تمہیں اس سے خوشی ملے گی خوشی لینی ہے تو جو و مقیم کی طلب کرو اللہ تمہیں دنیا میں ان چیزوں سے بے نیاز کر دے گا جب ایک بندہ ایسے مقام پہ ہار جاتا ہے نا تو اس کو پھر سو سو آنسو بہانے چاہیے پھر اس کو رونا چاہیے کہ اللہ کیا میں مجھے تو نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تیری باتیں سنا کے بھی میں ہی کروں سننے کی بات تو بعد میں کروں گی پہلے اپنی کر لو آپ کو یہ دس باتیں کہہ جاؤں اور اب بعد میں نہیں آٹھوں چیزوں کی محبت میں میں بھی اللہ کے دین کو بیچ دوں تو مجھے کہاں سے چین ملے گا خوشی نہیں ملتی گدوں پہ اصل بات کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کو ہاتھ کے نیچے رکھے پھر دیکھیں گے تو آپ کو وہ لذت ملے گی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے آج کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے نام پر لاکھوں دینے کو تیار ہیں ڈالرز بھی دیں گے کرونز بھی دیں گے پاؤنڈز بھی دیں گے روپیز بھی دیں گے کروڑوں بھی دیں گے وقت مانگو وقت بھی دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے جتنا ہوتا ہے کراؤ جتنا مرضی کرا لو آج کا مسلمان نہیں دیتا اللہ کے نام پہ اللہ ماشاء اللہ دینے والے موجود ہیں لیکن اکثریت کا حال ہے اگر ہم نہیں دیتے تو اللہ کے نام پہ محبتوں کی قربانی نہیں دیتے جذبات کی قربانی نہیں کرتے رکھا پھیکا دین دیتے ہیں اللہ کو بڑا آفیشل تعلق ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رمضان کا تعلق زکوٰۃ کا تعلق نماز کا تعلق حج اور عمرہ کا تعلق وہ اپنائیت نہیں ہے جو گھر کے بچے سے ہوتی ہے اب اس کو بھی میں آپ کے سامنے ایک دوسری مثال کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گی آپ دیکھیے کہ بچپن میں اگر کسی بچے کو ماں باپ خوب چیزیں دیں کھلونے دیں پیسہ دیں روپیہ دیں لیکن محبت نہ دیں تو کیا ہوتا ہے آپ ہی بتائیے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں آج دیکھیے کئی بچے آج ہاسپٹل وائز سو چکے کیا ہے کہ ماں باپ نے محبت نہیں دی ماں بھی سپورٹ کے کام پہ چلی جاتی تھی باپ بھی چلے تھے اور سارا دن گھر میں کھلونے کھانے میڈ اور ساری چیزیں پڑی تھی اب آپ دیکھیے کہ جس بچے کو پیسہ تو دیں لیکن اس کو محبت نہ دیں تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے نا دکھ کی بات یہ کہ آج اسلام کا حل بھی یہی ہے آج اسلام کو ہم پیسہ دیتے ہیں ہم اس کو تھکیاں بھی دیتے ہیں ہم پیار بھی کرتے ہیں ہمیں کوئی زمین خریدنی ہوتی ہے وہ بھی جمع کر کے خرید لیتے ہیں ہمیں بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے الحمد وہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے دلوا دیتا ہے لیکن ہم اسلام کو محبت نہیں دیتے آج اسلام ایک نفسیاتی مریض بنا ہوا دکھتا ہے اجنبی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا ہے کہ لوگوں میں ایسا کیا بس مجھے تم ایسے ہی وقتوں میں دیکھو گے جب تم سیدھے سادھے ہوتے ہو ذرا خوشی آتی ہے تو تم مجھے گھر چھوڑ جاتے ہو اور اکیلے جا کے عیش کر کے آ جاتے ہو ذرا ہم آتا ہے تمہاری زندگی میں تو تم مجھے گھر چھوڑ آتے ہو بالکل اس دکھی بچے کی طرح کہ جس کے ماں باپ کبھی پارٹیوں میں جائیں اور بچہ گھر میں ہو اور کبھی دکھ سکھ کا وقت اور بچہ گھر میں ہو صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں تھا کیوں اسلام اتنا صحت مند تھا اتنا ہیلدی اسلام کیوں تھا اس لیے کہ صحابہ نے ٹوٹ کے محبت کی اسلام کے ساتھ انہوں نے ٹوٹ کے محبت کی اللہ کے ساتھ اور انہوں نے ٹوٹ کے چاہا تو اپنے نبی کو چاہا فدا بی و امی کا دعویٰ تھا ان کا اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں اور باپ قربان کبھی آتے اور کہتے اللہ آج دیکھ لے گا کہ مجھے اس سے کتنا پیار ہے کبھی آتے اور اسلام کی بات کہتے تو ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگتے ہمارا حال کیا ہے کہ آج یا ودود کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو دوسروں کی محبت کو پانے کے لیے پڑھتے ہیں کہتے ہیں پڑھو یہ نام اللہ کا تو اس سے شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے محبت ہو جائے گی لڑکی نہیں مان رہی فلاں کے رشتے کے ساتھ یہ آیت پڑھو اس کے سو سو دفعہ ورد کرو دیکھنا وہ خود ہی مائل ہو جائے گی جہاں تم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہو کر لے گی ہم نے الودود سے ہی محبت نہ کی ہمیں کہاں سے محبت ملے گی اور یہ آیت ہم سب کے راستے میں ایک بہت بڑا سائن بورڈ ہے دس پارے تقریباً پورے ہونے والے ہیں ہم اپنے دلوں کو چیک کریں دل کے تین خانے کر کے کم از کم ایک خانہ تو غیر کی محبت سے خالی ہو چکا ہو غیر کی امیدوں سے خالی ہو چکا ہو غیر کی تمناؤں سے خالی ہو چکا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان کی حلاوت پا لیتے ہیں مٹھاس آتی ہے ٹیسٹ آتا ہے آپ رس گلہ منہ میں ڈالتے ہیں آپ کے منہ میں ٹیسٹ آتا ہے آپ گلاب جامن منہ میں ڈالتے ہیں منہ میٹھا ہوتا ہے آپ جلیبی ڈالتے ہیں منہ میٹھا ہوتا ہے ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں آتی اسلام کی مٹھاس کیوں نہیں آتی اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں آج ہمیں دیکھتا کیونکہ اس کی پہلی ہی شرط یہ تھی کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے پیارا ہو جائے پھر لذت آتی ہے پھر جھونپڑی میں بھی انسان کو راحت ملتی ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے مجھے اس چیز سے کیا ملنا ہے میں خام خواہ اپنے رب کو ناراض کروں اور جتنا اللہ سے محبت کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لفظ اتنے خوبصورت ہوتے جائیں گے آپ قرآن پاک کو اتنے پیار سے پڑھیں گے اتنا آپ کا ایکسنٹ اچھا ہوتا جائے گا آپ کو یہ تفسیر قرآن کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں اکھڑی اکھڑی باتیں اجنبی اجنبی باتیں کسی نے کہا کہ آپ کی کلاس میں بیٹھ کے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں آ گئے باہر اور ہے اس کا معیار کیا ہے جو حالت آپ کی قرآن سنتے وقت کلاس میں ہوتی ہے نا یہ حالت آپ کی چوبیس گھنٹے میں ہوگی انشاءاللہ قرآن کھلتا ہے تو اللہ سے پیار آتا ہے نا تو چلتے پھرتے بھی آئے گا قرآن کھولتا ہے تو خوف آتا ہے نا تو چلتے پھرتے بھی آئے گا اللہ کے لیے کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے قرآن دین کی محفلوں میں ان شاء اللہ شادیوں میں بھی ہوں گے وہاں بھی غم یہی ہوگا پھر لوگوں کی بے دینی پہ جلیں اور کوڑیں گے اور روئیں گے اور جس نے رشتے داریوں کا نام لے کر اپنے رب کو ناراض کر دیا تو پھر اس کے لیے تو بات وہی ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے اب یہ محبتیں کیسے مانگیں اللہ سے دعا کرے دیکھیے آج سے اگر ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر دیں نا کہ اللہ کا حبہ کا وحب میں یحب کا والعمل الذي يبلغني حبك یہ آپ کی دعاؤں کی بک میں ہے دعا کہ اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سراط الذین انعمت علیہم اس طرح ہم جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کا پلو پکڑ لو بس بزرگوں کے نام پہ تم بھی بخشے جاؤ گے نہیں اس راستے پہ چلیں وہ کام ہم بھی کریں جو دوسرے کرتے ہیں پھر اسی طرح ان کاموں کی محبت جو تجھے پسند ہے اب اس میں تو ایک اتنی ناپسندیدہ قسم کی لسٹ بن جائے گی پوری شریعت آ جاتی ہے اس کے اندر اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو حقیقت میں وہ چیز محسوس ہوگی کہ جو لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں میں تو سوچ رہی تھی آیتیں پڑھتے ہوئے کہ اب پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی جاتے تھے اور چہروں میں مسکراہٹ کیوں ہوتی تھی مائیں بیٹوں کو لوریاں دے رہی ہوتی تھی کہ بیٹا تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو مجھے یہ خبر نہ ملے کہ تمہاری پشت پہ تیر لگا کہ تم بھاگ رہے تھے جان چھڑا کے پیچھے سے دشمن نے مار دیا مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب سینے پہ تیر پڑے گا اور ایک صحابیہ کے بارے میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ اوپر پہ تھی تو بے حد محبت کرنے والی یہ بھی نوٹ کر لیں جب ہم دنیا دار ہوتے ہیں نا تو ہمیں رشتے داروں سے اتنی محبت ہے ہم اپنے گھر میں بدمزگی کر لیتے ہیں لیکن میکے کے مسئلے سے رہتے ہیں ہم چچا ماموں تایا خالہ پھوپھی ان رشتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ ہمارے سسرال والے تنگ ہو چکے ہوتے ہیں یہ بھی ایک خالی دل کی بات ہے کیونکہ جگہ خالی نہیں رہتی کہتے ہیں جو گھر خالی ہوتے ہیں نا وہاں اسیب ہو جاتا ہے جن آ جاتے ہیں بسیرا کر لیتے ہیں بالکل جب ہمارا دل اللہ رسول اور اسلام جہاد کی محبت سے خالی ہوتا ہے نا تو یہ دنیا کی محبتیں یہ اسیب کر بن جاتی ہیں سونے کی محبت آ جائے گی ایک تو سونے کی آتی ہے نا ایک سونے کی بھی آ جاتی ہے کھانے کی محبت آ جائے گی پھر کہیں آپ دیکھیں گے تو اس دل کے اندر اوڑھنے کی محبت ہے کسی جگہ کی محبت شاپنگ کی محبت یہ دل خالی نہیں رہتا ویکیوم ہوتا ہے نا پھر خالی ہوتا ہے ویکیوم کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی پھر سکشن پمپ لگیں گے پھر سب کریں گے پھر آپ کو ہر چیز سے اللہ کی محبت ملے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک عورت کی کہانی جو بھی بتانے لگی تھی کہ جب سچا ایمان دل میں آیا میدان جنگ میں اپنے باپ بھائی بیٹے اور شوہر کو بھیجتی ہے اور اللہ کے نبی بھی ہوئے تھے خبر ملتی ہے کہ عورت صبر کر تیرا باپ چلا گیا دنیا سے کہنے لگی صدمہ تو ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے کب وہ خیریت سے کہتی پھر خیر ہے کچھ عرصہ گزرا خبر مل گئی بھائی بھی گیا بیٹا بھی گیا ہر ایک کی موت کی خبر سن کے کہتی ہے صرف یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے ہم جیسے کہاں ایسی محبت کرنے والے ہوں گے اور جب آپ کی خبر ملی تو اس کے بعد اس نے شعر کہے کہنے لگی کہ سارے غم ہلکے ہیں جب تک کہ آپ موجود ہیں جب شوہر کی وفات کی خبر ملی تو تھوڑی سی اس کی زبان سے ذرا بات نکلی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر ایک عجیب ہی چیز ہوتا ہے یعنی جتنے پیارے بھی رشتے ہوتے ہیں یہ شوہروں کے شوہروں کو تو نہیں پتہ ہوتی یہ بات آپ کے بھی شوہروں کو نہیں پتا ہوگی یہ بات لیکن شوہر بیوی کے لیے کیا ہوتا ہے یہ بیوی جانتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت میں وہ چھوڑ ہوتی تھی اور یہ کب ہوتا ہے جب سچی محبت آتی ہے اور جب یہ لذت ملتی ہے اب صرف ان دو آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں آخری تیئیس اور چوبیس جن کو ابھی تک ڈسکس کیے اور چپ کے چپ کے اپنا محاسبہ کریں گے کیا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 راستے میں چل نہ سکوں پرواز چھوڑ دوں تو مجھے اس رزق سے موت اچھی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی مال کا کمانا یا اس کا خرچ کرنا اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے پھر ایک اور چیز جس میں بیوی اور شوہر کی محبت جو اس میں تذکرہ ہوا اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے خوب بات چیت ہو رہی ہوتی یعنی بڑی محبت کی محفل ہوتی اتنے میں اذان کی آواز آتی اور آپ وہاں سے جھوٹ کے چلے جاتے جیسے کہ آپ ان کو جانتے نہیں پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہ ازواج حکم کی محبت اللہ کے مقابلے میں اور یہ مثالیں کیوں رکھ رہی ہوں تاکہ ہمیں پریکٹیکل چیزیں بھی تو سمجھ آئے نا محبت محبت کا نام لگائیں لیکن عمل کرنا نہ آئے نماز کا وقت ہو گیا تو اب کیا کریں کس سے محبت کریں نماز سے کریں گے یا اپنے سے یا اپنے بیوی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں گے اور اس کے اندر اللہ کے راستے کو روک لیں گے یہاں وہ واقعہ بھی آپ اشارتاً سمجھ سکتے ہیں جو حضرت حنزلہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے لیکن اب وسلم کی طرف سے جہاد کی جب کال آئی تو وہاں سے اٹھ کے گئے اور میدان جنگ میں لڑے نیولی میرڈ تھے اور جب شہید ہو گئے تو ان کی بیوی چادر میں لپٹی ہوئی شرماتی بھی آئی اور اللہ کے نبی صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حنزلہ جب آئے تھے تو یہ جنابت سے تھے تو شہدہ کو چونکہ غسل نہیں دیا جاتا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کو ایسے ہی دفن نہ کر دیا جائے تو آپ نے کہا کہ غم نہ کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں اور جب ان کی میت اٹھائی گئی تو پانی کے قطرے تھے یہ تو واقع تو ایسا لگتا ہے نا کہ سبیلی کی طرف مثال دیتا ہے کہ آپ کیا کچھ جذبے ہوں گے انسان انتہائی نازک مرحلوں پہ انتہائی کمزور لمحوں میں بھی اللہ کے حکم کو نہ دیں چھوڑے آج ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں تو یہی اللہ کی بڑی رحمت ہے ہم تو سوتے ہی شاید اس وقت ہیں کہ جب بالکل نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ عملی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اصل چیز کیا کہ بیلنس رکھیں پھر اب دیکھیے بھائیوں کی مثال جو ہے تو اس میں موسا علیہ السلام اور ہارون کی مثال ہے موسا نے اپنے بھائی کو مانگا ہارون کو کہ اللہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ قوت دے یعنی یہ نہیں کہا کہ محبت نہ کرو لیکن بھائی کی محبت میں اللہ کے دین کی نصرت مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کا کام کروں میں پھر آبا کم کی بات ہے تو باپ دادوں کی محبت میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے پھر غزب بدر میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا غزب بدر میں پھر اب ناؤ کم میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر اور ان کا بیٹا جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا ابو بکر صدیق غزب بدر میں اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بیٹا کفر کی طرف سے تھا جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ کہنے لگا ابا کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا اچھا بدبخت میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ تو کدھر ہے اور تیرے اوپر میں خود تلوار چلاؤں یہ فرق پیدا کرتی ہے محبت بولتی ہے سچ بھی بولتا ہے آپ مانے نہ مانے آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے جو چیز سچ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان محبتوں میں بیلنس رکھنا سکھا جب نظریں اللہ پہ لگتی ہیں اور یہ ہوتا ہی تب جب توحید پختہ ہوتی ہے میرا نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں پھر آپ ان کے تقاضے پورے کریں گے ان کی خوشیاں پوری کریں گے لیکن جہاں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے لگیں گے وہاں پھر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے بھی بچائے اب اگلی آیتیں ایک واقعے سے متعلق ہیں اور دیکھا جائے تو وہاں بھی اسی آیتوں کو بنیاد بنایا گیا اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ پوری صورت کے کی کریم آیتیں جو بھی ہم نے کی کہ ہر انسان اپنی زندگی میں جس چیز کو مقصد بنا لیتا ہے نا پھر اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور وہی پانا اور اس راستے کی سٹرگل جو ہے وہ جہاد ہے کوئی گھر بنانے کے لیے جہاد کر رہا ہے دن رات کھپ رہا ہے دیکھا کریں لوگوں کی اوور نائٹس ڈیوٹیز اور دن رات کا کمانا آنکھوں پہ پانی ڈال ڈال کے وہ جاگتے ہیں رات کو کیا یہ کم جہاد ہے یہ کم محنت ہے کوئی مال کمانا آسان ہے کچھ صحت بنا رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ پگھلا رہا ہے چربی اپنے آپ کو سوئمنگ پولز میں لے جا کے اپنے آپ کو پتلا کرنے کی کوششیں کہیں اسٹیمرس میں جا جا کے اپنی چربی کو پگھلاتے ہیں یہ کوئی چھوٹا جہاد جی ہے کسی کو اسکن خوبصورت رکھنی ہے تو وہ اسکن کو کھچوا رہا ہے چمکوا رہا ہے ہر بندہ جہاد جی میں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ان ساری چیزوں کے بیچ میں رہ کر تم نے اصل جو بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ اللہ کے راستے کے جہاد کو نہیں بھولنا پیچھے چونکہ تذکرہ ہوا کچھ چیزوں کی محبت کا اور دل میں خیال آتا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کو بڑی خوشیاں ملیں گی تو اگلی آیت آیت نمبر پچیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ انسان کے پاس دنیاوی سہارے کتنے ہی کیوں نہ ہوں ضروری نہیں کہ وقت پڑنے پر یہ چیزیں انسان کو فائدہ بھی دیں اور اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے غزوہ حنین کا تذکرہ ہے آیت کو دیکھ کر دیکھتے ہیں پھر کچھ چیزیں انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے آیت نمبر پچیس سے لے کر ستائیس تک ایک ہی ٹاپک چلتا ہے فرمایا لقت نصرکم اللہ فی مواتن کثیرہ بے شک مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری کئی موقعوں پر مواقع موقع کی طرح سے جیسے و تو نون ہے ایکسٹرا روٹ سب نہیں لکھائیں گے آپ کو کوئی بھی نہیں لکھائے گا آپ دس پارے پڑھ چکے آپ روٹس نکالنے آپ کو خود آنے چاہیے کوئی اسپون فیڈنگ نہیں ہوگی اور روٹ صرف پہلے تین پاروں کے دوران لکھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں قرآن وہ کہیں باہر سے نہیں آتے اندر لکھے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ساری دس پاروں تک یہ عادت نہیں پڑے گی نا تو بعد میں بھی نہیں پڑے گی اس لیے کوئی لفظ پڑھیں کھیلیں ادھر کا نکالیں یہ کریں یہ جوڑ توڑ کریں انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کو وہ لفظ جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آنے لگیں گے تو یہاں مواتن کا کیا ہوگا اب میں نے تو نہیں کہ لکھا ہوا دیکھا کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن فوراً کوئی نہ کوئی لفظ ضرور ہوگا اور پھر انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو بار بار پڑھنے سے سے سے ایک لفظ کو کو ادھر ادھر دیکھنے آپ خود سمجھ آ جائے گی وطن کا لفظ کبھی سنے آپ نے وطن پاکستان تو وطن کیا ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے نا تو مواتن اس کی جمع ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس کہیں نہیں لکھا لیکن میں جو بات کہہ رہی ہوں پورے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ یہ یہی ہے تو لہٰذا لقت نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا بہت سارے میدانوں میں بہت سارے محاذوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر دی جب تم سوچ رہے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی پھر کیا ہوا وہ یوم ہنین پھر یوم ہنین آ گیا ہنین کا موقع آ گیا یہ ایک جگہ کا نام ہے اور بنیادی طور پہ یہاں ایک جنگ ہوئی تھی اس لیے اس کو یوم ہنین کہا گیا اور مراد ہے جنگ ہنین کیا ہوا تھا اس دن اس کم کسرت کم جب اچھی لگی تم کو اپنی کسرت نازاں ہو گئے مان کرنے لگے فخر کرنے لگے تم اپنی کسرت پہ کہ ماشاء اللہ کل تک تو بہت تھوڑے تھے آج بہت زیادہ ہو گئے اصل میں یہ آیت جو ہے خاص طور پہ رکو نمبر ایک اور چار جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا تھا اور اسی دوران غزوہ حنین ہوا تھا خلاصہ کیا ہے غزوہ ہنین کا کہ جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پہ کامیاب اور کامران ہو چکے تھے صرف فتح مکہ کے چند دن بعد چھ شوال آٹھ ہجری ہفتے کا دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے اب واپس آنا تھا کام ہو گیا مشن کی تکمیل ہو گئی اب ہوا کیا کہ جب نکلے تو دس ہزار کا لشکر تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ساتھ تھا ٹھیک ہے وہاں رہتے ہوئے صرف چند دن جو آپ انیس دن جو اس میں تقریباً دو ہزار کے قریب نیو مسلم بھی شامل ہو گئے اور مسلمان جب وہاں سے نکلے تو کچھ قبیلے جس میں بنو خوازن اور ثقیف یہ طائف کے قریب کے علاقوں میں رہنے والے قبیلے تھے جس میں قبیلہ مزر جشم سعد بن نبی بکر بنو حلال وغیرہ تھے بہرحال آپ کہہ لیں کہ جب مکہ پتہ ہو گیا مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی دلوں پہ تو کفار کے کچھ قبیلے جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے مکہ والے نہیں ارد گرد طائف اور ارد گرد کے ان میں سے کچھ کو خیال آیا کہ چلو ہم ایک رہی صحیح کسر اب کر ہی لیں پوری وہ کہتے ہیں نا مرنا تو ہے ایک دو اور کو قتل کر کے مرے سمجھدار رہی تھی کہ اب اسلام جو ہے وہ چھا چکا ہے اور اسلام کی بات پوری ہو گئی ہے لیکن چلو کرتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور صرف کچھ ہی دن کے بعد دس شوال کو یہ واقعہ پیش آ گیا اور قبیلہ خوازن جو تھا یہ تیر انداز قوم تھی جیسے آج کے لوگوں کے نشانے کس چیز پہ لگتے ہوں گے جیسے گاڑی چلاتے وقت بہت احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں نا کسی سے نہ ٹکرائیں اس دور میں لوگ تیر اس طرح سے چلاتے تھے اب ہوا کیا کہ طائف کے یہ جو لوگ تھے ان میں ایک ہلچل مچ گئی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو مکہ تو پتہ ہو گیا مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی ہے اب وہ نہ ہو اب اس کے بعد اگلا حملہ تم پر ہوگا خوف بیٹھ جاتا ہے نا کہ آج مکہ فتح ہوا دیکھنا کر تمہاری طرف بھی ہماری فوجیں آئیں گی چلو بہتری یہ کہ ہم خود ان پر حملہ کر دیں اب انہوں نے کیا کہ ارد گرد کے لوگوں کو جو بکھرے ہوئے تھے ان کو جمع کیا مکہ سے طائف تک کے راستے کے لوگ ہر قبیلے کے چھوٹے بڑے کر کرا کے چند سو یعنی کہتے ہیں کہ سو سے بھی کم لوگ تھے جمع ہو گئے مالک بھی نوف ان کا لیڈر تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت کفر پہ تھے اور بعد میں پھر اسلام کے لیے انہوں نے بہت سارے کارنامے بھی انجام دیے انہوں نے سب کو لیڈ کیا اور چل پڑے تیاریاں جنگ کی شروع ہوئیں دو شاخیں اور ملتی گئیں ملتی گئیں انہوں نے کہا آج ختم کر دیں گے ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یا رہیں گے یا چھوڑ یا ہم نہ رہیں گے یا وہ بھی نہ رہیں گے اور کہتے ہیں کہ اس وقت میں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے لیا سامان بھی اٹھا کے جا رہے ہیں گھر کی چیزیں زیور لوگوں نے کہا اللہ کے بندو جنگ لڑنے جا رہے ہو یہ یہ سونا چاندی کیوں لے کے جا رہے ہو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جوش اتنا تھا کہ پتہ نہیں پتہ ہوگی اور ہمیں کیا کچھ ہوگا جیسے پیچھے ابو سفیان ابو جہل سے غلطی ہوئی تھی خیر انہوں نے سب پکڑا ان کے بڑوں نے بھی سمجھایا کہ دیکھو اس طرح نہ کرو لیکن قصہ مختصر کے ہوتے ہوتے کچھ کہتے ہیں چار ہزار کا لشکر تیار ہوا کوئی کہتے ہیں چوبیس اٹھارہ کچھ مختلف روایتیں ملتی ہیں یہ جمع ہوئے اب یہ خبریں اللہ کے نبی تک پہنچی اب آپ سوچیے ذرا اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوگا صحابہ نے کیا کہا ہوگا کیا آپ نے ہمارے لیے مشکل کی ہوئی ابھی تو ایک ہی جنگ نہیں ختم ہوئی ابھی تو ایک ہی ٹیسٹ نہیں دیا بگلا بھی دیں آپ کیا کرتے ہیں ایک امتحان سے نکلنے نہیں پاتے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں ایک کورس ابھی پورا نہیں صحیح کر پا رہے تو دوسرا ہو گیا باتیں تو شیطان یہ سکھاتا ہے اور وہ بھی انسان تھے ان کے بھی دلوں میں آتی تھی لیکن ایک بندہ بھی نہیں بول پاتا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی کی روشنی میں چلتے ہیں اور یاد رکھیں اگر آپ لوگوں سے پوچھ کے دین کا کام کریں گے تو آپ نے ابھی تک یہ دس نہیں پڑے ہوتے آزمانا چاہیں تو آج جا کے گھر والوں سے اجازت کو رینیو کروا لیں کتنے آئیں گے کل واپس آپ کو کہہ دیا ایک بار پھر فارم فل کر کے لائیں اور ذرا گھر والوں سے سگنیچر کروائیں کہہ رہی ہے کہ اس موضوع کو جھیڑنے کی غلطی نہ کریں وہ کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضا مندی تو اسی کو لے لیکن حقیقت ہے لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ کبھی آپ کو ان اویلیبل نہیں کریں گے آپ کو کہہ سکتے آپ ہر آدھے گھنٹے بعد پوچھیں گے آپ چائے پیئیں گے آپ آلو کے پراٹھے بنا دو ہاں بولی کے پراٹھے بنا دو تو کون اللہ کا بندہ جو آپ کو بھیج کے خود ہی چائے بھی بنائے اور کچن بھی کام بھی کرے اور آنے کے بعد آپ کی ڈانٹ بھی کھائے کہ آپ گند بڑا پھیلا دیتے ہیں تو یہ تو شکر کریں گے ایک اجازت ملی ہے یہ دنیا نے نہیں چھوڑیں گے چلیے واپس آ جائیں ہنین میں اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی کو خبر ملی نہ ڈرے نہ دبکے نہ کہا پلیز ہمیں تنگ نہ کرو پلیز پلیز ابھی تو ہم ٹوٹے ہوئے ابھی تو ہم شہر میں باہر ہیں ابھی تو ہم اپنے گھر بھی واپس نہیں پہنچے ابھی تو کوئی تیاری بھی نہیں ابھی تو پہلی تھکن سفر کی نہیں اتری نہیں آپ نے کہا ہم ان کا مقابلہ کریں گے یہ جرت آ نا آج کے مسلمان میں آج یہ جنگیں ختم ہو جائیں آج جتنے مسلمان مر رہے ہیں نا دنیا میں یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں آپ جرت نہیں ہے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی خیر آپ نے حضرت وطاب بن اسید سے ان کو امیر بنایا مکہ مکرمہ کا اور معاذ بن جمل کو ان کے ساتھ چھوڑا کہ ہم جا رہے ہیں ان کو تم پہلے سکھاؤ آپ ذرا سوچیں اسلام میں جہاد اور تبلیغ یا تعلیم کہہ لیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں جاتے ہی وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا بدر کے قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کا فدیہ کیا تھا کہ دس دس بچوں کو پڑھائیں گے اب خود جا رہے ہیں جہاد پہ تو اب سب کو چھٹی دے دیں کہ ہم جا رہے ہیں ایک بڑے دیہات پہ ہم جا رہے ہیں دعویٰ ٹرپ پہ آپ سارے چھٹی کر لیں نہیں آپ نے بن جبل کو پیچھے چھوڑا کہ اب یہ مکہ والے ہیں یہ نئے نئے مسلمان شامل ہو گئے اس میں چلو آپ ان کو تعلیم دیں اللہ اکبر اور قریش مکہ سے اپنے اسلحہ اور سامان جنگ جنگ آریتن مانگا ادھار مانگ کے لے گئے مسلمان سے نہیں پیچھے ہوتا یہ کہہ کر کے تیاری نہیں اپنے پاس چیز نہیں تھی دوسروں سے مانگ لی ایک سردار تھا بن قریش کا کہنے لگا کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہتھیار تو ان کے ایسے تھے نا جیسے آج کسی گھر داری کے کام کرنے والے کے ٹولز سے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنے ٹول بڑے پیارے ہوتے ہیں کیل ہتھوڑی اسی پہ لڑتے رہتے ہیں کدھر رکھ دیا کہاں چھوڑ دیا تو ان کو اپنے جنگ کے سامان بڑے پیارے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہم تم سے لے نہیں رہے ہم واپس کریں گے ہم ذمہ داری لیتے ہیں سو زرہیں اپنے ادھار لیں اور نوفل بن حارس نے تین ہزار نیزے اس طرح اسی طرح پیش کر دیے کہ یہ لے لیجئے اور اس طرح اللہ کے نبی چودہ ہزار صحابہ کا لشکر لے کر جہاد کی طرف متوجہ ہوئے بارہ ہزار انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ ساتھ تھے آپ کے اور دو ہزار نیو مسلم تھے جو کتنے دن میں مسلمان ہوئے سبحان اللہ صرف انیس دن کے اندر دو ہزار لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس طرح لوگ فوجوں کی فوجیں آنے لگے اب کہتے ہیں کہ مکہ کے طرف کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو تلقا کہا جاتا تھا طلاق لفظ ہوتا ہے نا وہی تو لقا سائیڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں ہفتے کے دن آپ وہاں سے نکلے اور جب نکلے تو اب اس موقع پہ تفصیلات نہیں میں اور بتاتی کیونکہ پھر وقت نہیں رہے گا ہمارے پاس ان شاء اللہ سیرت میں سے آپ اس کو میک اپ کر سکتے ہیں لیکن واقعی جنگ بھی پڑھنے کے لائق ہے یہ موقع تھا کہ پہلے موقع پہ صحابہ کرام اتنی شان و شوکت سے گئے کبھی تو تین ہزار جاتے تھے ایک ہزار جاتے تھے اب تو بارہ ہزار ہو گئے چودہ ہزار ہو گئے کچھ نئے مسلم جو ہوں گے ان کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ آج تو کون ہارے گا آج ہم جیتیں گے پہلے تو تین ہزار جیت جاتے تھے آج تو ماشاء اللہ ہم ہیں اتنے اور آج تو ساتھ ہتھیار بھی چاہے مانگ کے لے کے آئے ہوئے لیکن ہیں تھے پاس اور ساتھ ساتھ ہی کہ مکہ پتہ ہو چکے جناب بھاگ بیٹھی بھی ہے بس یہ چیز اللہ کو پسند آئی لقد نصرکم اللہ فی اللہ کثیرہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سارے موقعوں پہ مدد کی اس سے پہلے بدر میں اس نے مدد کی بنو نذیر کے میں تمہاری مدد کی غزوہ خندق میں تمہاری مدد کی غزوہ خیبر میں تمہاری مدد کی لیکن وہ یوم ہنین اب ہنین کا جب دن آ گیا تو یہ دن تھا تمہاری ازمائش کا تم نے سوچا پچھلی آیتوں میں جو آٹھ چیزیں وہ تمہاری زندگی کی خوشیوں کی دلیل ہیں نہیں ازا جبت کم کثرت کم جب تمہیں اچھی لگی دھوکے میں ڈال دیا جب تمہاری کثرت نے تم کو عجب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ناپسندیدہ چیز کے لیے ہوتا ہے تو کہا کہ جب تمہیں بہت ہی اچھا لگنے لگا کہ ہم لوگ اب بہت ضرور جیتیں گے لیکن ہوا کیا فلم پس ہرگز نہیں تم کم شہیا تم کو کفایت کیا اس نے کچھ بھی وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسط کے کشادگی کے اور ہوا کیا کہ سم مولئی تم مدبرین اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے والے بن گئے میدان جنگ میں شروع میں انتہائی مسلمانوں کے چھکے چھوٹ کے آپ کہہ رہے ہیں چند لوگوں کا ایک گمان ان کا ایک پرسیپشن پورے لشکر کو بعض دفعہ لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے غزوہ اخر میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا صرف پچاس میں سے چالیس کے کے قریب لوگوں سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے درہ خالی کر دیا تھا اپنی اسائنڈ جگہ سے ہٹ گئے تھے اور اس کی سزا ستر کو شہادت اور کئی لوگوں کو پھر زخموں کی صورت میں ملی یہاں بھی ایسے ہی ہوا یاد رکھے یہ عجب بڑے بڑے صحابہ کے دلوں میں نہیں تھا آیا ابو بکر عمر جو پرانے تھے جو قربانیوں اور مشکلات سے گزر چکے تھے ان کو یہ چیزیں نہیں لگی تھی بری لیکن نئے نئے لوگ وہ کہتے ہیں نا تو نو دور تھی دنیا کی نظر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی دولت مند ہوتے ہیں وہ نہیں پھٹتے اور کچھ لوگ ہیں جیسے کسی کی بات یاد آ گئی کہ کسی کے بارے میں کہتے تھے اس کے بس اگر ایک لاکھ روپیہ جمع ہو جائے تو یہ کسی بندے کو بھی مارائے گا یعنی ایک لاکھ روپیہ بھی اس کے لیے بہت ہے یہ پھٹ جاتا ہے بندہ اس کی اس کی چادر سے یہ باہر نکلتا ہے اور کچھ کروڑوں میں بھی کہنے تو وہ کہتے ہیں اس کہ یہ کون سی بڑی بات ہے تو انسان کا سینہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی پھٹنے لگتا ہے اور یہ بہت بڑی بڑی خوشیوں کو بھی اپنے اندر لے آتا ہے ہم نے اسلام کا مزاج کیا سمجھا پیچھے سے بھی کہ لوگوں میں بطر اور ریا کرتے ہوئے نہ دکھاؤ اس لیے اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کامیابیاں ملے نا زندگی میں تو چھپائیں مت دکھائیں اپنے آپ کو اچھال اچھال کے کہ ہم یہ ہو گئے ہم وہ ہو گئے کیونکہ ایک تو حاسدوں کے حسد کا ڈر ہوگا دشمنوں کی دشمنی بڑھے گی اور دوسری بات ہے کہ اجر پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹرین کر دیا ان کو بتا دیا کہ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا لہٰذا جب وہ سمجھ گئے تو سم منزل اللہ سکینت ہو پھر اللہ نے نازل کی اپنی تسکین اللہ رسول ہی و المؤمنین اپنے رسول پر اور مومنوں پر وَنزَلَ جَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور وہ لشکر اتارا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے اس میں پھر اشارہ ہے وہی کہ فرشتے اترے تھے اور انہوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور چکھایا مزا یا مزا چکھا دیا عذاب دکھایا دیا کس کو کافروں کو وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہ ہے جزا کافروں کی یعنی قصہ مختصر یہ کہ آخر میں پھر میدان پلٹ گیا مسلمانوں کے قدم جم گئے بھاگنے والے لوٹ کے واپس آ گئے اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے ساتھ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے وہ دوسروں کو بھی واپس لانے کا سبب بن گئے کچھ لوگ جم جاتے ہیں نا تو وہ باہر باہر ہر دوسروں کو واپس لے آتے ہیں اور پھر ان کو پتہ دکھنے لگی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی یہاں تعریف فرما کے رسول کے ساتھ المومنین کا تذکرہ کر دیا اللہ کا لفظ تکرار کے ساتھ آ گیا کیا پتہ چلا کہ اگر مشکل حالات میں کوئی دین پر جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے کہ موقع پڑھنے پر اس کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھاگ گئے تھے یا جن کی وجہ سے بھگدڑ مچی تھی ان کا کیا ہوگا قَسُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ اس کے بعد جس پر چاہے کیونکہ وہ اللہ ہوگا پور اور رحیم اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے کیا بتا دیا کہ جو غلطی کر چکے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے ایسے واقعات زندگی میں آ جاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے بعض لوگوں سے غلطی غلطی سے ہو جاتی ہے سمجھ غلطی غلطی سے بھی ہو جاتی ہے ان کی عادت نہیں ہوتی غلطیاں کرنے کی لیکن غلطی سے ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ڈپریشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے کیک بنایا وہ خراب ہو گیا آپ کیوں پریشان ہے بھائی ہو گیا کی تھی کوشش نہیں بنا ہاں؟ اب رونے لگے بعض بچیاں نئی نئی جب سیکھتی ہیں کوکنگ تو وہ پتا چلا کہ وہ جی گلاب جامن بنا رہے تھے وہ تو سارے پھٹ گئے تو اب رونے لگی اور کہا آج کے بعد تو کبھی کوکنگ نہیں کریں گے نہیں کوئی بات نہیں اٹھو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو آسان کر دے گا تو یہاں پہ اس واقعے کا تذکرہ ہوا اس جنگ میں بہت ہی خوبصورت واقعات بھی ہوئے تھے مثلا اللہ کے نبی وسلم کی رضائی بہن شیما آپ کے اس کے قبیلے کے لوگ آگے تھے یہ بھی ایک امتحان تھا اللہ کرے اتنا وقت ہو تو میں اس آیت کو پھر پیچھے والی آیت کے رشتوں کی بانٹ کے ناطے سے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کے بھی رشتے تھے آپ کے سامنے بھی موڑ آتے تھے آپ کے بھی چچا تایوں کے بیٹے تھے آپ کی رضائی بہنیں تھیں آپ کی رضائی ماں ایک موقع پہ جنگ میں سامنے آ گئی لیکن ایسے لگتا تھا کسی کو دیکھتے ہی نہیں کیونکہ نظریں جو اوپر لگی ہوئی تھی ہماری نظریں بار بار پلٹتی ہیں کیوں کیونکہ ہم دوسروں کو ناراض نہیں کر سکتے بعض لوگوں ہم کہتے ہیں نا یہ رشتہ داری نبھا رہے ہیں نہیں وہ نفس کی پرستی شوری ہوتی ہے وہی رشتہ دار ذرا ہماری ذات پہ کوئی نقصان کریں ہزار ایک لاکھ کوئی لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو جائے ہمارے کسی رشتہ دار کی وجہ سے ہم کئی سال نہ اس سے بات کریں یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں پھر رشتہ داروں کو بھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مانو اور کرو اور اینڈ دیٹ تو حال اس پورے واقعے کا سبق یہی ہے کہ کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اوور کانفیڈنٹ بندہ بھی بعض دفعہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ زیادہ ہی انسان کو اپنے اوپر غرہ ہونے لگتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فتح یا شکست کسی کا کسی کا حق نہیں ہے کہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو فتح ملے اور کافر کا حق ہے کہ اس کو شکست ہو جو محنت کرے گا مل جائے گا لڑائی تو ایک ڈول ہے عربی میں ایک محاورہ ہے کہ الخدا یعنی سوری الخربو جنگ جو ہوتی ہے نا وہ خدا بھی ہوتی ہے دھوکہ بھی ہوتی ہے اور ڈول ہے آج تمہاری طرف بھر ہے تو کل ہمارا بھر جائے گا اور اس کے بعد پھر آخری آیت ہے سبق کی یہاں پہ وہ مضمون پورا ہوگا جو صورت توبہ کی پہلی آیت میں تھا برا من اللہ سے لے کر وہاں اعلان کر دیا گیا تھا بیزاری ہے مشرقوں سے اللہ اس کا رسول بیزار ہے یہاں اسی بات کی توقید ہے توقید وقدہ سے یعنی اس کی اس کو کیا جا رہا ہے اس کو دوبارہ دوہرا کر پختہ کیا جا رہا ہے کیا کہ یا آمن آمنو اے ایمان والو ان نمل نجس یہ مشرق تو نجس ہیں ناپاک ہیں کیا نجس ہیں ایک تو عقیدے کی نجس ہے گندگی ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ جس دل میں نہیں ہوتا وہ دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے اور باطنی ناپاکی بھی ہے کیسے وضو نہیں کرتے یہ غسل جنابت نہیں کرتے حرام حلال کھانے کی تمیز نہیں ہوتی اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی نہیں تو کوئی بات نہیں جو بھی یہ کر لیتے ہیں تو یہ سارے نجس آتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جہاں دل کی گندگی ہوتی ہے نا عقیدے کی نجاست جو ہوتی ہے نا یہ ظاہری نجاست سے بڑی ہوتی ہے ظاہر کسی کے ہاتھوں پہ گندگی لگی ہو خون لگاؤ تو آپ کو کراہت آئے گی لیکن کسی کے دل کے اندر حرام کی محبت ہو تو گندگی نہ محسوس ہو یہ انسان کی کم کم فہمی کی بات ہے اور عقیدے کی وہ نجاست ہوتی ہے جو علم اور عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کریں کیا یہ لوگ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم حاضا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے بس عام سال کو کہتے ہیں جس طرح عام الفیل ہے یعنی اب یہ اس کے بعد حرم کی مسجد میں نہیں آ سکتے اب اس حکم میں بات پیچھے ہو چکی ہے نا اس پہ کہ ان کو منع کر دیا گیا چار ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ اس کے بعد ختم اب نہیں آ سکتے لیکن اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں آ سکتے اس پہ پھر مفسرین میں مختلف رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ بعد بعد کے مسجد حرام کی جو بات کی گئی تو کیا اب قیامت تک کوئی کافر مسجد حرام یا اس کے ارد گرد داخل نہیں ہو سکتا یا کیا وجہ ہے تو ساری رائے جمع کر لینا تو خلاصہ کیا بنتا ہے کہ عمومی طور پہ تو کافر وہاں نہیں داخل ہو سکتے حرم کی تنیم کی جو حد ہے جہاں سے حرم کے دھوپ شروع ہوتی ہیں لیکن کسی دور میں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا ہنر کوئی ایسا کام جو کافروں کے سوا کسی اور کو آتا ہی نہیں مثلا جیسے بلڈنگز بنتی ہیں آج کے دور میں یا کوئی ایکسٹینشن ہے یا ساؤنڈ سسٹم لگانا ہے سیٹ لائٹ وہاں حرم میں لگانا ہے تو اس بات کا فیصلہ اس وقت کی حکومت کرے گی اگر کوئی کافر وہاں ایک خاص کانٹریکٹ پہ آتا یا لایا بھی جاتا ہے تو وہ فل انڈر کنسٹڈی ہوگا وہ مسلمانوں کے حال حال حلیے میں ہوگا اپنی بے حیائی گندگی نہیں پھیلائے گا بتوں کو پوجنا اور ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گی اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ مشرقوں کو دکھایا کریں تصویریں دکھائیں ڈیسک ٹاپس پہ آج کل حرم کی چیزیں ہیں اس سے بھی رونت پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ وہاں کھلے ہم آتے تو پھر بت رکھ دیتے پھر گندے مندے رہتے اس پہ ہم بات پیچھے کر چکے پھر ان کے طور اتوار ان کے طریقوں سے مسلمان جو تھے وہ متاثر ہوتے اور عمر بن عبدالعزیز نے اسی آیت سے استدلال لیتے ہوئے ہر مسجد سے منع کر دیا کہ یہود نصارہ مسجد میں نہیں آتے یہ ان کا وقتی اشتہار تھا آج کے دور میں ایسا نہیں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بس وہ کھلے عام نہ آئے اب جب یہ حکم آیا تو پھر مسلمانوں کے دل میں وہی تین چیزوں میں سے ایک چیز آ گئی اور وہ کیا تھا وہ انخت اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے عین ایال ایال سے سے ہے ہے اہل و بوجھل ہونا لام لام یا یا اس کا روٹ ہوتا ہر وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے یہ ہم کہتے ہیں نا بچوں بیوی بچوں کے لیے بے اہل و ایال تو ایال کا لفظ اصل میں اسی سے ہی ہے اہلا کہتے ہیں وہ مفلسی جو کثرت اولاد کی وجہ سے ہو آپ پتہ ہیں کہ عربی زبان میں کئی لفظ ہیں ایک ایک لفظ کے لیے جیسے فقر فقیری مفلسی ناداری تنگ دستی کے لیے آتا ہے پھر مسکنت جس میں وہ مشکل گزارا ہو ہینڈ ٹو موت ہونا اور تیسرے درجے پہ ہوتا ہے اہلا جس کا یہاں تذکرہ کہ بچے زیادہ ہوں اور خرچ پورا نہ ہو پھر املاق ملک جس میں اولاد کے لیے آتا ہے لا من خشت املاق پھر اسی طرح آگے باسا مترابہ بہت سارے مختلف درجے آتے ہیں تو اب لوگوں کو خیال آ گیا کہ لوگ کچھ لوگوں میں یہ دل میں خیال آیا کہ اگر یہ نان مسلم یہاں نہیں آئیں گے تو ہماری تو تجارت ہی نہیں چلے گی کیونکہ گورے ہی تو زیادہ پیسے دیتے ہیں وہ دس والی چیز سو کی بھی لے آتے ہیں اٹھا کے کیونکہ وہ گئے ہوتے ہیں ٹورسٹ بن کے اور اپنے ملکوں میں دیکھیں کہ آپ کھڑے ہوں اور کسی دکان پہ کوئی گورا آ جائے تو آپ کو دکاندار لفٹی نہیں کرائیں گے ان کو پتہ ہے آپ نے پہلے پسند کرنا ہے پھر اس میں سو پچاس کم کرانے ہیں پھر آخر میں کہنا ہے اچھا شوہر سے پوچھ کے آؤں گی اور کسی باہر کے بندے نے آنا ہے اس نے پکڑنا دیکھنا اور لے کے چلے جانا ہے تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو پھر تجارت کم ہو جائے گی تو کہا کم اللہ فضل اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا کوئی دکانوں سے رسک تھوڑی ملتا ہے جاب سے رسک تھوڑی ملتا ہے کوئی مال کمانے سے یا کافروں کے آنے سے تھوڑی ملے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور طریقے سے دے دے گا ان اللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب علم والے اور جاننے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے تو یہاں پہ سبق پورا ہوا حالانکہ اس میں بھی ابھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بس ہم جو سیکھیں جو سنیں اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان ساری چیزوں کو اپنے دل پہ لینے کی ضرورت ہے پورے سبق نے جو دل کو کھول دیا وہ اس بات میں کھول دیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے راستے میں رکاوٹ بنے گی اس کو اپنی زندگی سے نکالتے جانا ہے اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب العزت سخان یسکون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین на شیطان الرجیم تو کیا سیکھا آج کی تفسیر سے ابھی تک غزالہ پہلے وہی ہم نے کسی نے کسی کی محبت ہوتی ہے اس کے بعد جو سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ سب کچھ کر سکتے کبھی خوش فہمی نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں نے کیا ہے بالکل ٹھیک کہ کچھ خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہونا اور بالکل بھی یہ نہیں سوچنا ہم ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اب تو ہم اتنے زیادہ ہیں تو اب تو ضروری ضرور فتح ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتح یا ہار یہ کسی کی کیا کہتے ہیں جائیداد نہیں ہے ملکیت نہیں ہے کسی کی یہ اللہ کی مدد سے ہی آئے گی ٹھیک ہے صحیح ہے اس کا حلقہ سے ریکپ کر لیں جی بتائیے آیتم شفم لقد نصرکم اللہ فی مواتین نقصیرت اس سے کیا مراد ہے غزالہ یہاں سے مراد ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی تھی تو وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سی جگہوں پہ مسلمانوں کی مدد کی تھی جیسے غزوہ بدر ہے جی بالکل ٹھیک اچھا یوم حنین یہ کیا ہے شالا حنین کا دن حنین یعنی کا دن اور ایک اور چیز کا بھی نام ہے حنین آمنا یا سلیت نام جدر غزوہ حنین ہوئی اچھا وہ جو وادی تھی ہاں جی جو وادی تھی بالکل ٹھیک جی غزوہ حنین کے بارے میں بتائیے کون سے دو قبیلے تھے آمنہ فواد عائشہ احمد قبیلہ حرازن ہاں جی اور ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام تھا سکیف سکیف سکیف سکیف سکیف سکیف سکیف ہاں جی آگے آپ بتائیے آمنا ان دونوں کی کیا ان قبیلوں کی کیا خوبیاں تھیں کہ ان کے بارے میں بتائیے کیا جانتے ہیں آپ جی فقی کے میدائے اور اس کے کیا فرات حوالہ ہے لے اوکے آگے آپ بتائیے تحریمہ شبانہ ہاں جی کہاں کے تھے یہ طائف کہتے ہیں وہ آپ کسی سے ساتھ اپنے ان کے ساتھ آپ نے لکھے دونوں کے نام ہاں جی ان سے لکھ لیجئے اچھا۔ جی یہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ یہاں پہ بتائیے عید اعجبتکم کسرتکم اس کا پھر کیا ہوا جی اس میں جی اور یہ اور یہ نیو مسلم کتنے دنوں کے تھے ہاں، پچھلے پچھلے دنوں جی، کے پیکو ٹھیک ہے ٹھیک کہ ہم اب تو تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار بھی کافی ہے تو اب تو آج تو ہم جیت کے ہی جائیں گے بالکل ٹھیک آگے آپ تو یہ علیشا ہاں جی وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے پہلے کبھی تکلیفیں وغیرہ اتنی اسلام میں نہیں دیکھی تھی ان کو عادت نہیں تھی لیکن وہ صحابہ جو ہمیشہ سے فتح مکہ سے پہلے کب کے ساتھ لگے تھے تو ان کے لیے تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی جنہوں نے ساری جنگیں دیکھی تھی تو وہ نہیں بھاگے تھے وہ جمع تھے لیکن ساتھ ہی پھر کیا ہوا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیت میں سے بتائیے کیا اللہ سبحانہ کے پھر کیا ہوا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بالکل ٹھیک تہو سے کیا مراد ہے یعنی فرشتے نازل کیے بالکل ٹھیک جی ان کا کیا ہوگا جو بھاگے تھے میدان سے آمنہ فواد ہاں جی ان کا کیا ہوگا جو بھاگے تھے میدان سے آپ بتائیے بالکل ٹھیک جس طرح آیت نمبر شسی بتایا گیا سما یتوب اللہ ممبا علی کا علام شاہ بالکل ٹھیک ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں آیت نمبر شوت میں دیکھیے کہ یا الدین آمن ان نمبر مشرق نجس ٹھیک ہے اے مشرق نجس نجس ہوتا ہے کس طرح کا نجس ہوتا ہے وہ آمنا کون سی نجازت بری ہوتی ہے دل کی یا ظاہری تحریمہ دل کی نجازت بری ہوتی ہے دل کی نجازت کیا ہوتی ہے شوانا کیدے سے دوری دوسروں کے لیے کینہ رکھنا حسد جتنی ساری جو دل کی بیماریاں وہ دل کی نجازت بناتی ہیں بالکل ٹھیک اچھا جی یہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ کون سا ایک تو ہم دیکھ چکے کہ نا قریب جانا مسجد حرام کے چار مہینے کے بعد ٹھیک ہے اب یہاں پہ کون سا والا حکم آ رہا ہے آیتمشوتم یہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک انتہا کار ہے اس کے کے بعد وہ خانہ کعبہ پاس جانے ہاں جی آیتمشوتم تم کو مفلسی کا خوف ہو مفلسی اس کا نہیں یہ اس سے پہلے والا پارٹ فلا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہادا اپنے اس سال کے بعد مطلب؟ اس پہ مفسرین نے کیا کہا ہے کہ اس آیت سے کیا ہم لے سکتے کون سے ریگل جی اس نے کہا نا کہ مسلمان آپ کبھی بھی اس مسلمانوں کافروں کو داخل نہیں ہونے دیں گے یہ وہ لیکن پھر اس کے بعد تھا کہ کسی وجہ سے اگر جیسے ہمیں بلڈنگ کی وجہ سے جو ایگزامپل انہوں نے دی تھی لیکن کو سیکورٹی میں جی, جی۔ کچھ شرائط کے بنا پر وہ صرف آج سے صرف ایک چین کی شرط ہے جی عائشہ بالکل ٹھیک وہ وہاں پہ آ کے اپنا کوئی بھی وہ شرکیہ کام یا کوئی بھی اپنا دوسری مذہب کا کام نہیں کر سکتے صرف اپنا آئیں گے اپنا کام کریں گے پھر وہاں سے چلے جائیں گے کہ صرف اس لیے وہ آ سکتے ہیں اچھا جی اس میں بتائیے کہ پھر دوبارہ آ گیا یہ جب بھی یہ اس میں ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ ہی شیئر اوپر نیچے جاتے دیکھ کے ان کے مجھے جب بھی آیت آتی ہے نا خف تم آئی لطن فسوفہ جب بھی حج کے موقع پہ آیت جب بھی آتی ہے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ تجارت کم ہوگی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آج کل وہ اسٹاک ایکسچینج کو لوگ دیکھتے ہیں نا تو شیئر نیچے ہوتا ہے تو دل بھی نیچے جاتا ہے ڈوبتا ہے تو مجھے ایک دم اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہی وہی والے بزنس مین ہیں <laughs> جن کے شیئر اس کو وقت دیکھ کے تو ان کا بھی دل ایک دم سے ڈوب رہا ہے جی تو اس کا کیا مطلب ہے آگے کس کی باری ہے جی نسرین اگر بتائیے بند ہو گیا مکہ میں تو پھر کمی ہو جائے گی تجارت میں کیونکہ وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں مسلمان اتنا خرچ نہیں کرتے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں تمہیں غنی کر دوں گا یعنی اب جیسے دیکھا جائے تو حج میں اتنی دنیا اور عمرے اور پورا سال وہاں اتنی لوگ آتے جاتے ہیں تجارت بن کے زیادہ ہو گئی پہلے سے ہاں جی بالکل ٹھیک کوئی سوال آپ لوگوں کا نہیں تو اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے اس آئٹ سے لے کے سے ریلیٹڈ کیا پڑھنا ہے گھر جا کے جی غزبہ حنین جا کے پڑھنی ہے ہے ٹھیک پڑھنے وہ پچھلی باری کون سی تھی تو ابھی تک آپ لوگ سے پوری پڑھی نہیں تو تفسیر اچھا- اچھا- ہاں جی، کی تھوڑی سی ہے تو نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی سے اس کا مکی دور تو جو جو ہے نا رحیق المختوم ہے اس کے اوپر نیٹ کے اوپر مجھے لگتا ہے اس کی ریکارڈنگ ہاں جی جی کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہاں، ہاں، شروع سے پڑھیں تو پھر آپ کو زیادہ سے جی وضاحت بھی کی ہوئی ہے ہاں جی یا تھرو یا کہ ہیڈ سیکٹ کہ وہ دن لے گی کو نتے لیکن مجھے لگتا ہے اس لیے کہ پوری بک نہیں ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے لیکن جتنی مجھے لگتا ہے کہ ہوئی ہے وہ آپ جا کے نا شکی کیجیے گا نیٹ سیل پہ سب پہ چیک کر لیجیے گا N R Q dot com دعوت نو پہ بھی اور اسلام ویل پہ بھی چیک کر لیجیے گا تو ان نے اجازت دی ہوگی نا کہ ان کا کوئی ہوگا کہ ان کی مسلمان کو ہاں جی جرنلسٹ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نان مسلم تو ہمارے اپنے تھے ہاں جی میں نے جو دیکھے ہیں ان مسلم ہوتے ہیں جنہوں نے ریکارڈنگ کر رہے ہیں انٹرویوز لے رہے ہیں اوکے ہاں جی وہ تو اتنا وہ کوئی کام نہیں ہے لیکن جیسے ہوتا ہے کہ جس طرح استاد جیسے بتایا نا کہ کوئی کنسٹرکشن کا کام یا کوئی انجینئر ہوتے ہیں کہ جو اب اس طرح جیسے دیکھے آپ نے وہ کسی نے دیکھی ہوئی ہے وہ جو نقشہ جو میرے خیال سے تھری چیزن شو تک ہے کہ جو کمپلیٹ ہونا ڈاکومنٹری دیکھے نا مسجد حرام کی اس میں ہے نا کہ فرانس کے اور مختلف ملکوں کے انجینئر اس میں ہاں جی تو وہ پھر اس کے لیے کرنا تو پڑے گا گھر جا کے آپ لوگوں نے سوچا تھا جو استاد جی نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کل دورہ قرآن کے بارے میں میری روزیہ سے بات ہوئی تھی تھی کل تو بہت اچھی باتیں ہو رہی جی ایکسائٹیڈ ہیں درخت قرآن کے لیے اس سال ہو دیکھیے اس سال ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے ایسا لگتا ہے میں ابھی سے اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیں کہ اشلو کا کھٹ یعنی کہ پورے نرگے کا کھٹ بنے اور اس کے اوپر ہم لوگ اپنا وہ لگائیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کہ اس جگہ پہ ہو رہا ہے اس جگہ پہ ہو رہا ہے اس جگہ پہ ہو رہا ہے کہ وہ پورے کے اوپر ہو کے ہم لوگ پوری ہر جگہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی بندہ یہیں آئے کہ اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ بنایا جائے جی، جی؟ ہاں جی ہاں جی کرنا کیا نہیں جو آپ لوگوں کو فل کنسٹرکشن وہ جو انسٹرکشن وہ دی جائیں گی جن کے آپ کو اگر ریکارڈنگس بھی اس لیے کہ ہم لوگ اپنی کلاس میں کر رہے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے اگر آپ لوگوں کو اس کی ریکارڈنگس چاہیے تو آپ کو وہ ریکارڈنگ بھی دے سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں کوئی اور بھی ہوئے گا دوسری کلاس کا آپ کے ساتھ جی، ہاں جی شہر میں ہمارا پہ ہر سال مس میں تو ہوتا ہی ہے جی تجوید یا کو اب لوگ اپنی تجوید کا ان کا لیسن ابھی کون سی آج سے شروع گا آج تجوید اوکے فیمتن جی آپ لوگ خود مل کے تلاوت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 أربعة أشهر واعلموا أنكم واعلموا أنكم إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج جی آیت کے شروع میں دیکھیں وا اذان حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے وا اذان پر نہیں پڑھیں گے فڈا وام عام زبر اس کو چھوٹا ہی پڑھیں گے وا اذان من اللہ و الحج الاكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وإن توليتم عصيتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم أَنتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ ثُمَّ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم جي دوبارہ عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم المشركين فخری جی دیکھ جی دیکھئے بجت مح ہم ادھر بھی ہم دال کو نہیں پڑھیں گے جیم کو آگے تاثم لا دیں گے دوبارہ پڑھے گا فخ فخمشرقینہ سے فخمین وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع اسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله ثم أبلغه مأمنه كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم जी आमना अहमद आप وإن वाई إدرام کیا کریں گے करेंगे کیوں کریں گے ہاں جی اور یا دھارو پڑھیں گے یا نون کو نئے حمزہ کو آگے یاس ملائیں گے بھائی سومیا بتائے گا ہاں جی حمزہ کو آگے یاس ملائیں گے نون کو نہیں پڑھیں گے دوبارہ پڑھتے ہیں کئی وإن يظهروا عليكم کم لبو فی کم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا يرقبوا وأكثرهم فاسقون وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله فصدوا عن سبيله فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في فیم و مین غزالہ آپ بتائیے گا ادھر ہم کیا کریں گے فی مؤمنین میں جی مؤمنین آخر میں جو حمدہ کے اوپر شاید اس کی وجہ سے ایک کے ایک کے اسلام سے بادشاہ لاپتہ آئے گا اظہار اظہار کیوں کریں گے کیونکہ نون کے نیچے ترمیم ہاں جی اور آگے اور آگے حروف حلقی میں ہاں جی یعنی حمزہ رہا جو حروف حلقی میں سے کھاتا ہے اور الم والا ذمہ لام کو آگے واؤ سے ملائیں گے اکے الم والا اس کے لام کے اوپر شادی اس کو تھوڑی سختی سے پڑھیں گے دوبارہ پڑھتے ہیں لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك أولئك هم المعتدون فأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر جی دیکھیں وہ تا تا ان کے اوپر وانی زبر ہے ان میں سے کسی کو بھی نہیں کھینچنا نون واؤ پشنو یہ حروف مدہ اس کو کھینچیں گے دوبارہ پڑھیں مم بعد عہدیم سے مم بعد عہدیم وقعنو بی دینکم فقاتلو عائمت الکفر دوبارہ پڑھ گا سب پڑھیں گے من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إنهم لا أيمان ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم عبادهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم جی دوبارہ پڑھے گا سب پڑھیں گے ہر بار تھوت رستم میں سب پڑھیں گے ایمان ہم سے شروع کریں ایمان بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة بإخراج الرسول وهم بدعوهم أول مرة أتخشونهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشونهم فاخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم قابلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم دوبارة پڑھیے قاتلوهم يعذبهم الله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 <clears throat> مانوی آبادی کا مطلب ہے مقصد ہو اور تعلیم و تربیت ہو اور بیت اللہ وہ مسجد ہے جس کی طرح رخ جس کی طرف رخ کر کے ساری مسجدیں بنتی ہیں ساری مسجدوں کا مرکز ایک ہی ہے چلے ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے اس کو پھر بعد میں جانے سے پہلے لگا کے کے گا اس ساتھ چلے اور باقی لوگ وہ گھر جا کے کے کیا کرتے ہیں جی اگلے ہفتے بنا لائیں گے نام لکھ لیں یاد رکھیں یہ جو ان کے ساتھ ساتھ ساتھی ان کے بیٹھے ہوئے سارے یاد رکھیں ٹھیک ہے مشیزہ یاد رکھے گی کس کس نے اگلے ہفتے بنا کے لینی ہے ہاں جی صحیح ان شاء اللہ اور باقی کلاس نے کیا کرنا ہے تب تک آپ لوگ ایگزامن ایگزامن نہ بھی ہوئے تو پھر یہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں بنتی اچھا۔ چلیں جی آگے سے شروع کرتے ہیں ریڈی کر لیں اپنے تفسیر کے آتے سب کے کھلے میں لکھنا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کوئی پڑھنے والا موسم ہے اتنے خوبصورت موسم میں کیا کرتے ہیں لوگ پکوڑے اور نہیں بلے تو آپ کو بھی مل گئے مزے سے کھائے اچھے تھے مزے کے تھے تو مزہ آتا ہے ہر موسم میں پڑھ کے نیند تو نہیں آتی مشیزہ کو آتی ہے کتنے لوگ ہیں جو دہی بلوں کے لیے آتے ہیں صرف مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کالج میں جب پڑھتے تھے پاکستان میں تو وہ اندر ایک جیسے بریک میں نا بابا ہوتا تھا ریڑھی والا تھا تو وہ دہی بلے اور وہ آلو چھولے ٹائپ لگاتا تھا تو ہم میں سے اکثر جو لاؤ والی عمر ہوتی ہے لڑکیاں کھیلتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم تو صرف کالج دہی بلے کھانے آتے ہیں پورا بریک سے پہلے انتظار کرتے رہتے ہیں کب دہی بلے آئیں اور کھائیں کوئی کچھ تو یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے نا ہوں مزہ آتا ٹھیک ہے الحمد للہ چلیے یہ بتائیے کہ سورت توبہ نے آپ کو کیا دیا ابھی تک شیئر کیجیے ابھی جو ہم نے آخری حصہ سنا اپنے لیسن کا پچھلے سبق کا اس میں سے کوئی ایک ایک کمنٹ دیتے جائیے آپ لوگ چند لوگ صرف جی آپ غزالہ شاباش انہوں نے آٹھ محبتوں میں سے خود کو پرکھنا شروع کیا کیا یہ مقصد تھا پڑھنے کا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بتائیے تاکہ ہم محبتوں کے اس امتحان میں اپنی مارکنگ کر سکیں کس نمبر پہ لائیں آپ اپنے آپ کو کوئی شیئر کریں بڑی بولڈلی بس آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا ایک فطرت کا اصول بتاؤں کہ جو ہماری کمزوری ہوتی ہے نا جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پہ عزماتا ہے اللہ معاف کرے یعنی کسی کو بڑے بول سے بجائے میں نے ماں کو دیکھا ہے یہ بچہ یہ تو میری کمزوری ہے اکثر ایک بیٹا ماں کا مثال ہے پھر اس وقت ہوتا پتہ کہ کیا کہ وہ ماں کی سوچیں اس پہ اس ماں کے ارمان اس پہ بہنوں کی خواہش ہے اس پہ میری ایک بہت ہی پیاری دوست تھیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اب وہ دنیا میں نہیں ہیں خود بھی چھ یا آٹھ بہنیں تھیں اور ان کا ایک ہی بھائی تھا اب سوچیے ایک اکلوتا بیٹا کتنا لاڈلا ہوگا پھر وہ بچہ بڑا ہوا بہت چھوٹی عمر میں وہ لوگ شادی کرتے ہیں اور ان کو ارمان بھی بہت تھا کہ ایک بھائی ہے بھابھی لائے میرا لے بائیس تیئیس سال کی عمر میں انہوں نے اس لڑکے کی شادی کی چھوٹی سی عمر کی بھابھی لے کے آ گئے پھر اس کی بھابھی کے پھر بیٹی ہوئی یعنی گھر سارا عورتوں سے بھرا ہوا ہے نا چھ بہنیں ماں بھی تھی نانی بھی دادی بھی تھی اور بیوی آ گئی پھر بہن آ گئی نہ سمجھ لیں دس عورتوں کے بیچ میں وہ ایک بچہ تھا پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ ایک دم خبر آئی کہ وہ سوئمنگ پول میں گیا کھیلنے کے لیے پاکستان کی بات ہے یہ تو وہ ڈائی مارتے ہیں نا سر میں تو وہ سر اس کا جو تھا وہ سوئمنگ پول کی روف فلور کو لگ گیا بے ہوش ہو گیا تھوڑے چند گھنٹے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی میں نے بہت سوچا بہت سوچا کہ آخر کیوں ایک ہی تو بچہ تھا گھر میں بوڑھی دادی موجود ہے بوڑھا باپ بھی موجود ہے لیکن اس ایک بچے کو اللہ کیوں لے گیا اللہ ہمارے دل کو ہر محبت سے پاک کرنا چاہتا ہے یقین کریں آپ کو میں ایک چھوٹی سی نصیحت کر دوں ساری زندگی کے لیے پلے سے باندھ لے کبھی کسی چیز کو اپنا ویک پوائنٹ نہ بنائیے گا کیونکہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کہتے ہیں اس دل میں تم میری یاد رکھو ہمارے دل میں جب اللہ سے بھڑ کے دوسرا آ جاتا ہے مثلا بچہ نماز چھوٹ رہی ہے بچہ نماز میں تو بچہ کلاس چھوٹ رہی ہے تو بچہ کلاس میں تو بچہ اگر کسی کو مال پیارا ہوتا ہے دولت دولت دولت ہائے میں نہیں چھوڑ سکتی میری دولت کسی کی ایجوکیشن واللہ ہی میں آپ کو سچ کہوں میں کوئی آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہی لیکن بعض آج کے دور کا ایک بہت بڑا بدھ جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے ہمارا کیریئر اسٹیٹر وہی ہمارے گلے کی پھانس بن جاتا ہے کیوں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے زیادہ ہمارے دل میں آنے لگتا ہے نا اللہ شرک نہیں پسند کرتا یہ جو قبروں پہ لوگ شرک کرتے ہیں صرف وہی شرک نہیں ہوتا اپنے دل میں اللہ والی جگہ کسی جان مال اولاد مال کسی ناٹ چیزوں میں سے کسی کو دے دیں اللہ کو غیرت آتی ہے اللہ جب چاہے پکڑ لیتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تیری چیزیں خوش ہو رہی ہوں میں کھا رہی ہوں پی رہی ہوں بچے میں ان کو دیکھ کے خوش بھی ہوں گی یہ میری دنیا میں اس پہ بہت خوش ہوں تیری دین ہے تو میں خوش ہوں لیکن میرے دل میں تو ہے مختلف لمحوں میں اپنے آپ کو چیک کیا کریں مجھے حضرت سلیمان یاد آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے سورت صحفات سورت نمل میں ان کی قصے کہانیاں ہوں گے کہ ایک آیت آتی ہے جس کے اندر واقعہ آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی عصر کی نماز کا وقت تھا یعنی جو اس دور کی نماز تھی تو گھوڑے بڑے خوبصورت تھے ان کے تو بس ان گھوڑوں کو دیکھا تو کیا ہوا کیا عربی نسل کے گھوڑے ہیں اتنے غافل ہوئے اس کے اندر کہ سورج قرآن میں آتا ہے حت توارت سورج چھپ گیا بھیجاب میں مفسرین کہتے ہیں کہ نماز قضا ہو گئی جو ہی اس گھوڑوں کے نشے سے باہر آئے تو ایک دم خیال آیا کہ یہ کیا ہوا اس مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اور اس کے بعد چھریلی ان کو ذبح کر دیا بعض کہتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ چھوڑ دیا کہ اس کی وجہ سے میرے دل سے اللہ کی محبت کا مہیا میں ان کو نہیں رکھتا تو یہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہوا ہے تو ہمیشہ یہ کہا کریں کہ اللہ تو ٹاپ موسٹ ہے تو اوپر ہے باقی سب نیچے ہیں میں اس لیے ان بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں کرتی ہوں کیونکہ یہ تو نے دیے ہیں یہ ماں باپ یہ بچے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں زجین الناسی حب الشہوات اللہ خود کہتے ہیں ابھی سنا نا آپ نے کہ خود ہی تو اللہ نے محبت ڈالی ہے اور خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو امتحان دیتا ہے کیوں محبت یہی ہے کہ تم اس کے اندر کھو کے رہنا جاؤ کوئی سوال کسی کے ذہن میں کوئی اپنا پریکٹیکل کوشچن یقین کے اندر رہ کے بہت پیاری دعائیں آپ کو ان شاء اللہ سکھائیں گے مصنون دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی مانگی دعا ہے اس کا ایک خلاصہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ جب لوگوں کی آنکھیں مال اور اولاد سے ٹھنڈی ہوں ہوتا ہے نا آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اپنے بچے دے کے اتنے زمین لے لی اتنا یہ کر تو اللہ اس وقت میری آنکھوں کو میری عبادت سے ٹھنڈا کر اور یہ جو دنیا تو نے مجھے دی ہے نا گاڑی گھر یہ سب کچھ نمتے ہیں نا اللہ ان سب کو ذریعہ بنا دے میرا آخرت کا گھر سنوارنے کی تو چلیے آگے چلیں ایکسائٹیڈ ہیں اگلی آیتوں کے لیے میں ایکسائٹیڈ ہوں اس سے اگلے لیسن کے لیے بھی وہ کیا ہے ان شاء اللہ اس کے بعد آئے گا آپ لوگوں نے تلاوت سن لی ابھی کہ نہیں سنی ترجمہ بھی نہیں ہوا ترجمہ پہ کروائے ہاں؟ پہلے ترجمہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ جو دو دن ایکسپیرئنس ہوا ہے اس کے مطابق آپ کو کیا صحیح لگتا ہے جی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بات میں کرنے کے وقت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا وہ ہینڈ ریز کریں اوکے نیچے کیجیے پہلے کرتے ہیں تو اس وقت کیسا لگتا ہے وہ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے کیا ہو تو تفسیر اچھی سمجھ آتی ہے کوئی بھی نہیں ہے فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں نماز کے ساتھ جو بریک آئے گی نا اس میں کر لیں گے تو آئیے پھر ہم شروع کرتے ہیں اگلا سبق ابھی آپ کو لیسن نمبر بھی بتایا جائے گا اور بس کھول لیجئے اپنے سامنے قرآن کوئی ایسا بندہ جس کے پاس قرآن یا کاپی نہیں ہے وہ ہینڈ ریس کرے آپ کو دیتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس میں سے بہت کچھ پائیں گے اس میں آپ کو آج کے سبق میں بہت سارے مسائل سمجھ آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہ جو وقت نمازوں کے وقت اور گھڑی کا آگے پیچھے کرنا ہاں سورة طه تفسير تكنجة آية عايز نمبر التسر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية حت یوت الجسشت عن یدم وهم صاغرون جنگ کیجئے ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ روزے قیامت پر اور نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے دیں اس حال میں کہ وہ مخلوق ہوں یہاں سے سبق کا آغاز ہے پیچھے ہم نے دیکھا کہ مشرقین سے جہاد کی بات تھی اب یہاں سے سورت کے تقریباً آخر تک جہاد جو غزوہ تبوک کے نام پہ اہل کتاب سے ہوا تھا اس کی تیاری کی باتیں ہیں ایک سوال اٹھا تھا کہ کیا مشرقین کے ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی جنگ ہو سکتی ہے کیا یہود نصارہ سے بھی جنگ ہو سکتی ہے تو کہا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر لڑو لڑائی کی جا سکتی ہے کن لوگوں سے کی جائے گی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے یا نوٹ کیجئے گا کہ رسول پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے وہی بات جو پیچھے ہم منافقین کے قصے میں پڑھ چکے کہ رسول پر ایمان لانا ہی لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہود کی تین خرابیوں کا تذکرہ کرتے ہیں پہلا کیا ہے کہ عملی طور پر وہ اللہ کو اور یوم آخر کو نہیں مانتے لا یومنون باللہ ولا بالیوم الاخر زبان سے لفظ اللہ تو بولتے ہیں اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے کوئی تقاضا ہوتا ہے اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کا تو وہ پورا نہیں کرتے دوسری ان کی خرابی ہے ولا رسول اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے یہود اور نصارہ کی بھٹک کے بھٹکنے کے راستے میں اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی مرضی کا خود مالک سمجھتے ہیں جس کو یہ حرام سمجھے وہ حرام ہے جس کو یہ حلال سمجھے وہ حلال ہے تیسرا ان کا جرم کیا ہے ولا یدین دین الحق کی اور نہیں قبول کرتے سچے دین کو یہ دین نون کا لفظ ہے یہ دین سے ہے دال یا نون اس کا روٹ ہے بدلہ یا جزا کے معنوں میں یعنی انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا سچا دین ان کا لائف سٹائل بنا ہی نہیں کئی لوگوں کے کلچر کو ملا کر ایک نیا دین انہوں نے بنا لیا اور آج جس رنگ کے اندر یہ لوگ رنگے ہوئے دکھتے ہیں حقیقت میں یہ ان کا اپنا بھی دین نہیں جہاں گئے ان کا رنگ لے لیا مصریوں کے پاس سے گزرے تو ایجپشن کلچر لے لیا یونانیوں کے پاس سے گزرے تو یونانی کلچر لے لیا اور اسی طرح سے جب اللہ کی چنی ہوئی کوئی قوم اپنا رنگ چھوڑ کر دوسرے اور خاص طور پہ مشرقوں کے رنگ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت تک دے دی جاتی ہے آج ہم اپنا حال بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری شادیوں پہ کس کا رنگ ہے ہم نے یدی نون الدین ولا نون دین الحقی کے اندر اپنے آپ کو چیک کیا کیا حقیقت میں آج ہمارا اپنا یہ حال تو نہیں ہو گیا کہ ظاہر پہ تو اسلام کا نام ہے مذہب کے خانے میں لیکن عملی طور پہ اسلام ہمارے طور طریقوں ہمارے رسم و رواج میں نہیں دکھتا یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون تھرڈ ریزن تھی یہود کے اوپر اللہ کے غصب کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑائی کرنے کی اجازت دے دی تو کہا یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے کن لوگوں میں سے یہ من النظین اوت الکتاب یہ کتاب لوگ ہیں کتاب دیے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی تورات کی طرف اشارہ ہے اپنے وقت کے چنے ہوئے لوگ تھے چوزن پیپل کا دعویٰ کرتے تھے نبیوں کی اولاد تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتابوں میں اپنی منمانیاں ڈالی اپنی مرضی سے جس کو چاہا رکھا جس حکم کو چاہا مٹا دیا سچا دین نظر انداز کر دیا اور جب تسلط اور اقتدار کے مالک یہ لوگ بن گئے ظلم اور تشدد کے دروازے انہوں نے کھول دیے اب ایسے لوگوں کے ساتھ ایک مسلمان حکومت کیا معاملہ کرے گی اب اس آیت کا ٹاپک یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کسی مسلم مملکت میں غیر مسلم کیسے رہیں کیا طریقہ ہوگا فرمایا حتی یہاں تک کہ انٹل انلیس کیا یو تل جزیتا وہ دے جزیا یو تو کا لفظ جو ہے آئین تو حمزہ سے ہے اسی سے لفظ اردو میں عطا کا بھی آتا ہے یعنی عطا کی یہ چیز آپ کو یو تو مجھول ہے یعنی یہ دیں کیا دیں جزیہ جزیہ کا لفظ جو ہے جیم زا حمزہ سے ہے جیسے جزا کا لفظ ہوتا ہے بدلہ جزا کا معنی لیکن اس کو اگر آپ اس کی تعریف دیکھیں تو جزیہ کہتے ہیں اس رقم کو جو غیر مسلم کسی مسلمان ملک میں رہنے کے عوض حکومت وقت کو پے کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک میں بھی آپ رہتے ہیں تو وہاں ٹیکس دیتے ہیں مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اسلام نے ٹیکس جیسا ظلم نہیں کیا کہ جو کوئی کمائے اس میں سے دو تہائی وہ لے لیے حکومت اور باقی جو ہے اس کے پاس ہے چاہے وہ اس کے انتظار میں دس بیس سال یہ سوچ کے جیے کہ چلو اس کے بعد مجھے اور ملے گا اور میری پینشن لگے گی لیکن بہرحال اسلام کے اندر کسی کی کمائی کے اوپر ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایک سال کے بعد جو پیسہ اس کے پاس چیز جمع ہوتی ہے اس کے اوپر سے کچھ دیا جاتا ہے غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کے مال پہ زکوٰۃ چونکہ نہیں ہوتی تو حکومت اس ملک میں رہنے کی وجہ سے جو سہولتیں دیتی ہے غیر مسلموں کو منورٹیز کو اقلیتوں کو تو اس کے بدلے میں پھر جزیہ کے نام پہ ایک رقم دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے یہ اصل میں ان کی جان اور مال کی حفاظت کا بدلہ ہوتا ہے آج کی زبان میں آپ کہیں گے تو یہ ان کو لیگل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مسلمان حکومت کبھی بھی اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق سے بھی غافل نہیں رہتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ وہ غیر مسلموں کے بارے میں بھی بہت کیئرفل ہوتے تھے اب یہ جزیہ کتنا ہو کس سے لیا جائے پہلی بات یہ کہ یہ اسلام سے پہلے کے دور سے چلتا آ رہا تھا اسلام نے جزیے کی کوئی رسم نہیں ڈالی یہ شروع سے تھی اللہ کے نبی نے شروع شروع میں یہود اور نصارہ سے لیا پھر بعد میں مجوسیوں سے بھی لیا فائر ورشپرس جو ہوتے ہیں اور کمانے والے لوگوں سے لیا جاتا تھا یعنی ورکنگ پیپل اور ظاہر ہے کہ اس دور میں عورتیں نہیں کماتی تھیں اس لیے بوڑھوں بچوں اور عورتوں پر جزیہ نہیں ہوتا تھا اور جب کوئی کمانے کے قابل نہ رہتا یا بیمار ہو جاتا تو اس کا وہ جزیہ بھی معاف کر دیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ اس کا آغاز نوشیروان آپ نے نام سنا ہوگا ایرانی بادشاہ تھا نوشیروان نے آغاز کیا تھا اور عرب کے وہ صوبے جو ایرانیوں کی مالداری میں تھے اس سے خوب واقف تھے جب یمن کے عیسائی اہل نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے معذرت پیش کی لیکن ساتھ ہی جزیہ ادا کرنے پر آپ سے صلاح کر لی تو یہ پہلا جزیہ تھا جو تاریخ اسلام میں وصول کیا گیا اور اس کے عوض پھر وہ لوگ جو تھے وہاں بڑے امن اور سکون سے رہتے تھے پھر وفد نجران کا نام آتا ہے کہ ان سے بھی اللہ کے نب علیہ وسلم نے لیا یعنی اصل میں یہ وہی پہلا جزیہ ہے حضرت عمر کے دور میں یہ باقاعدہ نافذ کر دیا گیا تھا دیکھیے جب بھی کوئی تحریک اپنے آغاز میں ہوتی ہے تو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے ایک چیز کرو تو دوسری نہیں دوسری کرو تو ایک نہیں لیکن جب ایک سسٹم بن جاتا ہے پورے پورے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہیں تو اسلام کے آغاز میں جو چیزیں شروع ہوئیں اپنے ابتدائی مراحل میں تھیں حضرت عمر کے دور میں وہ باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے قائم ہو گئیں کمانے والے لوگوں پر مالداروں پر چار درہم تھے یعنی جو اچھا کمانے والا ہوتا اس سے چار درہم صرف لیے جاتے درمیانے درجے کے جو لوگ تھے دو درہم اور جو غریب تھے قبل بالکل کم تھے ان سے صرف ایک درہم دیا جاتا تھا اور درہم سے تین ماشے چاندی کا ہوتا ہے اسی طرح تارک الدنیا جو راہب تھے ان کے پریسٹس یعنی جو کام کماتے نہیں تھے ان پر جزیہ نہیں تھا ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو یا اہل کتاب کو دیکھا تو وہ بہت محنت سے کام کر رہا تھا اس نے پوچھا کیا کرنا ہے تو کہنے لگا میں نے جزیہ کی رقم دینی ہے تو جب حضرت عمر کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ان کا جزیہ ختم کر دیا آپ نے کہا یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ جب یہ لوگ جوان ہوں کام کریں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کی مدد نہ کریں اور آپ دیکھیں گے اتنا امن تھا مسلمانوں کے پاس یعنی اتنی مراد تھی غیر مسلموں کے لیے کہ جتنی آج مسلمز کے لیے بھی نہیں ہوگی اسلام جب اپنی اصل تصویر میں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے تو اس پہ لگے ہوئے سارے داغ دھبے جو ہے وہ مٹنے لگتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جزیے کی بات بتا کر غیر مسلم کے ایک ملک میں رہنے کے طور طریقے بھی بتا دیے اور اگر کسی موقع پہ مسلمان حکومت حفاظت نہیں کر سکتی تھی غیر مسلموں کی تو جزیہ واپس تک کر دیا جاتا تھا ابو بیدہ چراغ کے حکم پہ یہ ہوا ایک موقع پہ ہاں لفظ دیکھ ان جدن اپنے ہاتھ سے دیں یہ کیا ہے اس کی دو تین مختلف تفسیریں کی گئیں ایک مطلب یہ کہ خود آ کر دیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے دی جائیں تو زیادہ مشکل لگتی ہیں دینی دوسرے کا مطلب یہ کہ نقد کی صورت میں دیں اور تیسرا یہ بھی ہے کہ دل کی خوشی سے دیں یعنی ہم اگر یہ ٹیکس دے رہے ہیں یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اس پر خوش بھی ہیں مارے باندھے نہ دے دیں اور یہ سال میں ایک دفعہ لیا جاتا تھا اب یہ سارا کچھ دینے لینے کے بعد ان کی اس جگہ رہنے کی کیفیت کیا ہوگی ساغرون چھوٹے بن کر رہیں سغرا بھی اسی سے سے آتا ہے سواد غین چھوٹے بن کے رہنے سے کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ جس بڑے رب کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق ہی نہ رکھا تو یہ بڑے کیسے ہوں گے جو چیز انسان کو بڑائی دیتی ہے نا وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہے جب کوئی اللہ کی اطاط اور بندگی کا اپنے گلے سے اتار ہے تو اس در بدر پھرنے والے جانور کی طرح حقیر ہو جاتا ہے جو اپنی مرضی کا غلام ہو انسان کی عزت اس کے اسلام میں ہے جو اسلام پہ آئے گا اللہ اس کو عزت دے گا اور جس نے اسلام کو اتار دیا پھر وہ چھوٹا بن کے رہے گا تو لہٰذا یہ ایک بہت نیچرل سا رول ہے آج بھی دیکھیے کہ کئی ایسے ملک ہیں کہ جہاں رہنے والے اقلیتی لوگ جیسے مسلمان نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں تو ان پہ بھی شرطیں آتی ہیں مثلا یو ایس اے کے بارے میں آتا ہے کہ یو ایس اے کا صدر جو ہے وہ بون امریکن ہونا چاہیے کوئی مسلمان وہاں کا صدر نہیں بن سکتا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اگر یہ بات کہہ دی کہ یہ چھوٹے بن کے رہیں تو اس سے مراد کیا تھا کہ وہ وہاں کسی حکومتی عہدوں پہ یا ایسے معاملات جس سے مسلمانوں کے راز جو تھے وہ افشا ہونے کا ڈر ہو ان پہ نہ ہو بلکہ ماتحت بن کے رہیں رعیت بن کے رہیں اپنے آپ کو وہاں ایسے معاملات میں انوالو نہ کریں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک کلچر ہے ایک سوچ دی گئی ہے امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام کے عام قانون کی اطاعت کو اپنے ذمے لازم قرار دیں مطلب وہ پھر سر عام اپنی غلط رسومات نہیں کریں گے وہ بے حیائی نہیں پھیلیں گے وہ اپنے آپ کو وہاں نیم برہنا کر کے نہیں پھیریں گے ان کی عورتیں دوسرے مردوں کے لیے فتنہ نہیں ہوں گی وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ وہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کی نسلوں کے دماغ خراب کر دیں یعنی ان کے افکار دبے ہوئے ہوں گے ان کے رہن سہن ان کے طور طریقے جو ہیں وہ دبے ہوئے ہوں گے اور یہ عین انصاف کی بات ہے کیونکہ جب کسی علاقے میں غیر مسلموں کو سر عام کھلے عام اپنے کلچر کے ساتھ رہنے کی اجازت دی مسلمانوں نے اس کا کیا انجام ہوا ہم پچھلی چند آیات میں دیکھ چکے ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کتاب کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ایمان کی بات کرتے ہیں لیکن ایمان وہ نہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو انہوں نے دین کے مقابلے میں خواہش کو اپنا دین بنا لیا ان کا حال کیا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ رکتے ہی نہیں لہٰذا تم ان کو جب اپنے ملکوں میں رہنے کی اجازت دو تو کچھ کنڈیشنز اپلائی کر لو اور آگے پھر ان کے کچھ عقائد کی مزید بات کی گئی یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقائد اب اس حد تک بھڑک گئے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کوٹیشن پڑھ کے سناؤں گی کہ جزیہ جن لوگوں سے لیا جاتا تھا وہ تو اتنے دکھی نہیں تھے جتنا آج کا ویسٹ دکھی ہے آپ کو ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا جاتا ہے مسلمانوں پہ ویب سائٹس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی آیتوں کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اپنے ہی مسلمان بچوں کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ شرمندہ ہو کے پھرتے ہیں کہ ہائے ہم ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں ساری کوٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہوں گی اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کچرا گندگی تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی جہاں بھی کھولیں گے کوئی کتاب کوئی ویب سائٹ آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی لیکن ہمیں کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے افکار کے اوپر کتنے حملے ہو رہے ہیں کیسے ہمارے اسلام سے کبھی عورتوں کے حقوق کے نام پہ مسلم لوگوں کو بدزن کیا جا رہا ہے کہیں جزیے کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور کہیں کچھ اور باتیں کر کرا کے ہم تو صرف دنیا میں کھانے پینے آئے اچھے اچھے کام کریں کھائیں پئیں اور سو سو کے چلے جائیں گے دنیا سے ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے اتنا کرنے کا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ جس دور میں جزیے کا قانون تھا غیر مسلموں کے ساتھ مسلم رہتے تھے لیکن اس کے بدلے میں مسلمانوں کو جو حقوق ملتے تھے اس کی وجہ سے غیر مسلم دعائیں کیا کرتے تھے کہ او مسلمان حکمرانوں اللہ تمہیں واپس پلٹائے ہم پر ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے اور جہاں کسی کو کوئی تکلیف ہو کہ مسلمانوں نے یہ کیا زیادتیاں کر دیں اور ان کو کہتے تھے چھوٹے بن کے رہیں جزیہ دیں تو آئیے ذرا ان لوگوں کی کچھ باتیں ہم پڑھتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے سولبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے جو معاہدہ کیا تھا یہ کوئی بھی تھا آپ کو اس سے مطلب نہیں صرف یہ سمجھ لیں کہ اہل کتاب تھے اس معاہدے کے الفاظ کیا تھے یہ عہد نامہ ہے جو خالد بن ولید نے سلوبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے کیا میں تم سے اس بات کا معاہدہ کرتا ہوں کہ تم جزیہ ادا کرو اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم جزیہ وصول کرنے کے ہیں ورنہ نہیں سفر کا مہینہ بارہ ہجری کی کوٹیشن ہے تو کیا پتا چلا کہ جزیہ ذمہ داری کا معاوضہ تھا جو مسلمان ان کی پوری کرتے تھے اب ہوا کیا کہ جب کبھی وہ نہ کر سکے ذمہ داری پوری تو رقم واپس کر دی گئی جنگی یرموک سے پہلے جب مسلمانوں نے جنگی مسلحت کے پیش نظر خمس کو خالی کرنا ضروری سمجھا تو مسلمانوں کی فوجوں کے سپہ سلار ابو عبیدہ نے اپنے تمام ماتحت جرنیلوں کو حکم بھیجا کہ اپنے اپنے علاقے سے جو جزیہ اور خراج انہوں نے وصول کیا ہے وہ لوگوں کو واپس کر دیں یہ نہیں تھا کہ اب ایک دفعہ لے لی چیز تو اب کون لے مورے معروف کیا کہ گورنمنٹ سے کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی پیسہ روپیہ کوئی کاغذ لینا سب سے مشکل کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہو لیکن یہ خود واپس کرتے تھے اور انہیں بتاؤ کہ ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ادا نہ کر سکے لہٰذا ہم نے یہ رقم رقم تمہیں واپس کر دی اگر اللہ نے ہمیں دشمن پر کامیابی بخشی تو جو معاہدہ تمہارے اور ہمارے درمیان ہو چکا ہے وہ بحال رہے گا جنگ پہ جانے سے پہلے سب کی امانتیں واپس کر رہے ہیں اگر تم نے اسے نہ توڑا تو ہم اس کی پابندی کریں گے جب وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے اور وہ دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر واپس لائے یہ کون دعائیں کر رہا ہے غیر مسلم کس کے لیے کر رہے مسلمانوں کے لیے اور دشمن پر غلبہ نصیب فرمائے اللہ تمہیں ہمارے پاس لائے اور تمہاری مدد فرمائے اگر وہ رومی یعنی کرسچنس ہوتے تو ہمیں پھوٹی کوڑی بھی واپس نہ کرتے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف دوست کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اصل تعریف یہ ہے کہ کوئی دشمن کرے یہ دشمنوں کی کوٹیشن تھی حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جو ہی کوئی جنگ کا موقع آتا تھا تو جزیہ واپس کر دیا جاتا تھا معاف کر دیا جاتا تھا یعنی جب مسلمانوں کے دل ان آٹھ چیزوں سے خالی تھے جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آیا تو وہ اپنے مال تو اپنے مال دوسروں کے مال سے بھی بے نیاز ہو گئے تھے لیکن جب بندہ ان آٹھ چیزوں کے لیے جیے تو اس کا پیٹ تو کبھی نہیں بھرتا ساری دنیا میں اس کی جائیدادیں بن جائے گی پھر بھی وہ کہے گا کہ میرا مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے ہینڈیکیپ جو لوگ ہوتے تھے مختاج وغیرہ ان سب سے بھی جزیہ جو تھا وہ اٹھا لیا جاتا تھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کچھ عقائد کھول کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بچا سکیں ایسے افکار سے آیت نمبر تیس کو دیکھتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں دیکھیے دونوں کے عقائد میں کیا فرق رہا ہاں؟ ایک نے ابن کہا دوسرے نے بھی ابن کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظال کا قول ہوں بھی افواہم یہ تو بس ان کے منہ کی باتیں ہیں یعنی جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ کہنے لگتے ہیں زبان پہ جو بات آتی ہے وہ اصل میں ان کے دل کی بات ہوتی ہے یوزاہ اون قول الزین قفر من قبل اصل میں یہ نقل اتار رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں یہود اور نصارہ کے بگاڑ کی بات ہے پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں سورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو تھی وہ یونانیوں سے متاثر ہو کے شروع ہوئی تھی یہاں بھی کہا کہ یہ اپنے دور کے مسلمان یہود اور یہ اپنے دور کے مسلمان نصارہ یہ کیسے بگڑ گئے یہ ابن اللہ اور المسیح ابن اللہ کہاں سے آ گیا یہ سب تو ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو سب لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یوزا ہے یہ لفظ بھی غور سے سننے کے قابل ہے دعات ہاں یا اس کا روٹ ہے دہیون کہتے ہیں مماثلت کو مشابہت ہم شکل ہم مثل عورت کا مرد کی طرح ہونا اس کو بھی خیون کہتے ہیں قول الزین کفر من قبل ان سے پہلے لوگ کون تھے مصری اور یونانی ایجپشنس اور گریکس میتھولوجیز کلچر ان کے مشرکانہ تھے جس کا تذکرہ پیچھے ہم سورہ معدہ میں بڑی تفصیل سے کر چکے کہ انہوں نے ان کے شرک کی رنگینیوں اور ان کے راگ رنگ اور ان کے خوبصورت سٹیچوئزم کو اتنا پسند کیا کہ خود بھی اسی کا شکار ہو گئے اور ہر دور میں مسلمان بگڑے تو وہ مشرکوں کے رنگ رونق والے دین کو دیکھ کر بگڑے ایسے لوگوں کا حال کیا ہے قاتلہم اللہ اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کلمہ بودھ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بیڑا ترج ہے یہ قسم کے اندر ڈانٹ کا انداز اللہ تمہیں اللہ ہلاک کرے بد دعی کلمہ آپ کہہ سکتے ہیں ان یو فکون کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں یو فکون کا روٹ کیا ہوگا آپ ہی لوگ بتائیں گے سب مل کے پڑھے شاباش حمزہ فا کا ایف کسی چیز کا اصل سے منہ موڑنا پھر اسی سے اس کو جھوٹ اور بختان کے لیے بولا جاتا ہے سورج زہرہ پائت ففٹی نائن اور معدہ سورت میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہا یہ کہاں سے بھٹک گئے ان کو کہاں سے ان کی مت ماری گئی سیدھے سادے خوبصورت دین کو چھوڑ کر یہ اتنے بیکار قسم کے طور طریقوں میں آگے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی باتیں کرنے لگ گئے یعنی ایک ایسی قوم جس کو صاف ستھرا دین ملا ہو وہ اتنے باطل نظریات پہ کب آتی ہے جب غیر مسلموں کی تقلید کرنے لگتے ہیں آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جو ہم بار بار قرآن پاک کا یہ مضمون پڑھتے ہیں کہ یہود نہ سارا کو دوست نہ بناؤ ان کو دلی رازدار نہ بناؤ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کو ان سے بغض ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے روکتے ہیں کہ جب کسی کی غلط چیزوں کو بندہ قریب سے دیکھتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس میں بھی آنے لگتی ہیں یہود کی نافرمانیاں حد سے پڑی نبیوں کو قتل کیا تورات کے احکامات میں مانی کی تعویلات کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کی صورت میں ان کے سر پر ایسا ظالم حکمران رکھا جس نے ان کی بجا دی بیت المقدس تباہ کر دیا یہود کو ہزاروں کی تعداد میں بے رحمی سے قتل کیا تورات کے جتنے نسخے تھے نا اس ساری ہڑبونگ میں وہ ضائع ہو گئے اس دوران حضرت عزیر جن کو عبرانی زبان میں ایزرا کہتے ہیں ای زی آر اے ایزرا کہتے ہیں یہ چار سو اٹھاون فور ففٹی ایٹ قبل مسیح میں فوت ہوئے تھے یہ اللہ کے حکم سے سو سال تک مرے رہے تھے تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے جس دوران وہ ساری بستی دوبارہ آباد ہوئی جس کو دیکھ کے ان کے دل میں سوال بھی آیا تھا نا کہ اللہ ترا عروشی یاد ہے آپ سب کو وہ واقعہ تو اس واقعے کی بنیاد پہ جب یہ سو سال فوت رہنے کے بعد اٹھے تو اس دوران تورات ختم ہو چکی تھی بیت المقدس تباہ ہو چکا تھا اب یہ تورات کے حافظ تھے انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر تورات دوبارہ لکھائی تھی تو بجائے اس کے کہ اس پہ خوش ہوتے کہ اللہ نے ایک انسان کے ذریعے کتاب کو محفوظ کیا انہوں نے نو حضرت عزیر کو شروع شروع میں تو کہا یہ مجدد ہے کس چیز کے دین موسوی کے کے علیہ السلام دین کی تجدید کرنے والے ہیں رینیو کر دیا انہوں نے اس دین کو لیکن بعض نے میں ان کو ابن اللہ کہہ دیا پھر کہاں سے شروع ہوتا ہے نفرت سے کہ محبت سے محبت سے تو آج کے مسلمانوں کا شرک کس چیز سے پھیل رہا ہے محبت کا شرک ہوتا ہے نفرت سے کبھی شرک نہیں پھیلا تو انہوں نے ان کو پھر بیٹا بنا دیا جس طرح سے بعد میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اب دیکھیے کہ ابن اور ولد یہ دو عربی کے لفظ ہوتے ہیں ولد صرف سلبی بیٹے کو کہتے ہیں سگا بیٹا جس کو آپ کہتے ہیں ابن کا اگرچہ حقیقی معنی یہی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات محبوب اور لاڈلے کو بھی ابن کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ان کا قول نحن بنا اللہ و احباؤ اب یہ سارے خود کو اللہ کے سلبی بیٹے تھوڑی کہتے تھے بس لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ کے نصارہ نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ یعنی ابن اللہ کہہ دیا بعض اس کا مجازی معنی لینے لگے بعض نے پھر اس کو اصلی میں رکھ لیا اب اللہ کے نفس سلم کے بارے میں بھی آج لوگوں کا کیا خیال ہے ایون تو نہیں کہتے لوگ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ پھر کہیں محبوب اور کہیں غلام اور کہیں کچھ اس قسم کے لفظ بول دیے جاتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے تو فکون کی پکار کو ہم مسلمان اپنے دلوں پہ محسوس کریں کہ کیا واقعی ہم نے بھی اللہ کے نفس سلم کے بارے میں کچھ اسی قسم کے عقائد تو نہیں کھڑے ہوئے اسی لیے اب مزید آگے ان کے کچھ اور عقائد کی طرف اشارہ ہے بلکہ خوش فہمیاں جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں تو جو ان کے عقیدے کے اندر کمی آتی ہے اسی کا تذکرہ ہے کہ اتخذو احبارہم و رخبانہم اربابم انہوں نے بنا لیا اپنے پادریوں اور راہبوں کو رب من دون اللہ ہی اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑنے چھوڑ کر پادریوں اور راہبوں کو ہی رب بنا لیا اور والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا کیا ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا ہرگز نہیں ان کو تو صرف حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ وہ اللہ اکیلے کی عبادت کریں لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی الہ نہیں سبحانہو عما یشرکون پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں یعنی ان کا دین بھی سیدھا سادہ وہی دین تھا جو ہمارا دین ہے لیکن انہوں نے تو نہ جانے کیا کچھ کر دیا عقیدے کی خرابی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے بجائے علماء کو رب بنا لیا یا لفظ احبار جو ہے نا یہ حبرن کی جمع ہے حبر وہ شخص جو خوبصورتی سے بات کر سکے اچھا سپیکر سپیچ کرنے والا سیاہی کو بھی حبر کہتے ہیں تو علمی باتیں لکھنے والے اور اس طلاح میں جیوس یعنی یہود کے علماء کو فبر کہتے ہیں جیسے آج ہمارے ہاں کچھ لفظ معروف ہے نا مولانا مفتی صاحب شیخ صاحب تو اسی طرح یہود کے علماء کو ہبر کہتے تھے اور رحبان جو ہے راہب سے فولان کا وزن یعنی بہت زیادہ دنیا سے بے نیاز درویش کے معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے دنیا کو چھوڑنے والے ایسے تمام کام کرنے لے اور یہ اصطلاح میں نصارہ کے علماء کا لقب تھا اب یہ آیت پڑھ کے ایک صحابی جو نئے مسلم ہوئے تھے جن کا نام تھا عدی بن حاتم ان کو بڑی حیرت ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہنے لگے قرآن پاک میں یہود اور نصارہ پر ایک الزام ہے دیکھیے اللہ کے نبی کے دور میں کتنی آزادی ہوتی تھی کہ کوئی صرف یہ کہہ کے نہیں چپ کر کے سن لیتا تھا چپ چپ کرو کرو مولوی صاحب نے کہہ دیا تو میں نہیں پتا بس مولوی کو زیادہ ہے نہیں اللہ کے نبی کے سامنے بھی آ کے لوگ جو بات ان کو نہیں سمجھ آتی تھی وہ بڑے ادب سے بڑی محبت سے پیش کر دیتے تھے کیونکہ جب یہ آیت سنی تو کہا اللہ کے نبی یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو رب بنا لیا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا انہوں نے اپنے علماء کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں بنا لیا یعنی بغیر دلیل کے جس کو ان کے عالم کہہ دیں یہ ٹھیک ہے اور جو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں کہا یہ تو واقعی کرتے ہیں کیونکہ یہ خود بھی پہلے نسرانی تھے نا تو یہ ان کے عقائد کو جانتے تھے تو کہا کہ یہی تو ہے پھر ان کو رب بنانا صرف اس ایک حدیث کے اوپر اتنی تفسیریں ہیں نا کہ آج مسلمان بولنے نہیں دیتے کسی دوسرے کو چپ چپ چپ تم بڑے نہیں ہو ہمارے مولوی صاحب بڑے ہیں دیکھیے کہ ہم اس وقت کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے لیکن صرف یہاں نوٹ کر لیجئے کہ کسی کی بات کو صرف یہ کہہ کے مان لینا کہ وہ اس نے کہی ہے چلیے اور چھوڑ دیں سب کو چھوڑے بڑوں کو چھوڑے میں آپ کے سامنے میں آپ کو ایک چیز قرآن سے پڑھ کے سناتی ہوں اگر میں ہی کوئی آپ سے بات کہہ دوں جس کی نہ میں آپ کو قرآن کی آیت دوں نہ دلیل تو میں کہا بس چپ بولتے نہیں میں نے آپ کو دس بارے پڑھا دیے ہیں بالکل نہ بولیں جو کہہ دیے یہ کر لیں تو میں میں ہی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہوں کہ میری اس بات کو کبھی نہ مانیں کوئی استاد ہے استاد ہوگا کوئی عالم ہے وہ عالم ہوگا وہ مفتی ہے وہ ہوگا سب کی عزت ان کا احترام اپنی جگہ لیکن بات وہی ماننی ہے جس کی دلیل ہے دلیل نہیں ملی نہیں پتہ چلا بھول پن میں زندگی گزر رہی ہے پتہ ہی نہیں دین کا آپ کسی ایک شخص کو بڑا بنا کے اس کی بات مانتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن جس بندے کے سامنے اللہ کے نبی کی دلیل آ جائے پھر وہ اس بات کو چھوڑ کر کسی امام کی یا کسی مفتی کی بات کو مانے گا تو یہ بڑی جرت کی بات ہے یریدون نور نور اللہ اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کے کو اپنی منہ کی پھوکوں سے مٹا دیں بجھا دیں یتفیو کا لفظ بجھانے کے معنی میں آتا ہے اتفا کیا روٹ ہوگا ذرا آپ ہی لوگ نکالیں گے اب روٹ روٹ کو یاد کرنے کا طریقہ سمجھیں روٹ میں کبھی ترتیب نہیں بدلتی مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں لفظ ہے نا یوتھ میں اون ایک لفظ ہے تما اور ایک ہے تام دونوں میں ایک ہی روٹ ہے تو عین میم فرق کس فرق ہے تما میں تو میم عین ہے اور تام میں تو عین میم ہے ٹھیک ہے یا کو ہٹا دیں کھیلیں ہر لفظ کو الگ الگ لکھیں یا تو فا حمزہ تو پہلا لفظ تو نکل آیا تو یہی ہوگا اس کا روٹ پکی بات ہے آگے دیکھیں یوتھ میں ان کے اندر دوسرا لفظ ہے فا طوفان گیا تو پھر آگے جو یا ہے وہ یا تو حمزہ ہوگی یا یا ہوگی کیونکہ حرف عطف ہے تو لفظ کوئی مشکل ہے یتفیو مٹ بجھانا چاہتے ہیں نور اللہ ہی یہاں اللہ کے نور سے کیا مراد ہے دین اللہ اسلام کے لیے یہاں لفظ نور آیا جیسا کہ سورت بکرا میں منافقوں کی مثال میں بھی نور کا لفظ آیا ہے کل لہم مشوفی جب روشنی کرتا ان کے لیے تو چلتے ہیں تو وہاں بھی اسلام کے لیے نور کے لفظ آتے ہیں تو یہاں اسلام کے نور کو بجھانے کی باتیں ہیں کہ یہ اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں کیسے بھی افواہ ہم اپنے منہوں سے افواہ کا لفظ جو ہے یہ فا ان سے ہے منہ کو کہتے ہیں موت کے معنوں میں اپنے منہ کی پھوکوں سے اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ یا انکار کرتا اللہ کس بات کا کہ کہ اللہ یتم وہ تو پورا کرے گا اپنے نور کو یعنی یہ بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اس کا انکار کرتا ہے فاہ ان کی جمع ہے لفظ افواہ بھی اسی سے ہی ہے یہاں دوبارہ نور سے مراد کے اپنے دین کو اپنے اسلام کو ولو کری حل اور اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں بڑی ہی خوبصورت آیتیں ہیں یہ بھی اور اس سے اگلی آیتیں بھی اب دیکھیں کہ پیچھے جیسے مشرقین کی باتیں تھیں اب اس پورے سبق کے اندر یہود اور نصارہ کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں جب بغض اور تنگی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ اسلام کی اصل شکل مسخ ہو جائے اور لوگ ایک گھسے پٹے اسلام پہ آ جائیں غریب اسلام لوگوں کو دکھاؤ مفلس اسلام لوگوں کو دکھاؤ بڑا دکھی اسلام دکھاؤ لوگوں کو ایک اگنورڈ بچے کی طرح کا اجنبی اسلام دکھاؤ لوگوں کو پتہ چل جائے مسلمان ہونے کا مطلب ٹیررسٹ ہونا ہے ایتھیسٹ ہونا ہے اور دوسری طرف ایک اور کوشش کی گئی کہ اسلام کو اتنا اوپن مائنڈڈ کر دو کہ کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں پھر بھی مسلمان ہے کیونکہ دل بڑا نیک ہے داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا پردے سے کچھ نہیں ہوتا نمازیں تو صرف ایکسرسائز ہے اسلام کے اوپر بہت سارے نکاب ڈل گئے اور یہ کیسے ہوتا ہے جب غیروں کے افکار اسلام پہ آنے لگتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد کم سے کم آپ لوگ تب اس کی گواہی دیں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی یہ جو چند آیتیں ہم نے پڑھی ان کا ریکیپ کر لیتے ہیں چھوٹا سا آیت نمبر ٹوینٹی نائن سے جی آیت ٹوینٹی نائن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی کچھ خراب خرابیوں کا ذکر کیا ہے چار خرابیاں ایک ایک پوائنٹ وائز بنائیں جی مشید آپ بتائیں پہلے جی اور نمبر ٹو کوئی اور بتائیں آپ آمنا جی پہلے پہلی تھی اللہ کو نہیں مانتے تھے اور دوسری یوم آخرت کو اور نمبر تھرڈ اللہ اور اس کے رسول ہاں جی اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے تھے اور نمبر فور آپ جی دین قبول یہ آیت میں ہی اب اگر آپ دیکھیں لا بلّہ و بل ولا بل یوم الآخری یہ دو گی ولا یحرمون ما حرم اللہ ولا رسول و رسول دین یہ یہ تھی نمبر فور جی اس کے بعد یہ نان مسلم کی جو بتائی گئی ہے کہ کس کنڈیشن پہ وہ مسلمان حکومت میں رہ سکتے ہیں غیر مسلم مسلم حکومت میں کس حیثیت سے رہ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے رہ سکتے ہیں کیا کنڈیشن تھی کہ کیا ان کو کرنا پڑتا ہے جی آپ بتائیں ہاں جی جزیرہ اور جزیہ دینے والے کی ان کو بدلے میں کیا ملے گا جی آپ بتائیں جی جان و مال کی سیکیورٹی ان کو ملے گی بدلے میں اور کون لوگ دیں گے سمی آپ بتائیں جی پر غیر مسلموں میں سے وہ کون ہوں گے غیر مسلموں سے میں بھی جیسے بچے اور عورتوں ہاں جی صرف کمانے والے دیں گے ان میں بچے اور عورتیں ان میں نہیں آئیں گی جی اور سب سے پہلے جزیہ کس سے لیا گیا تھا کون سے لوگوں سے لیا گیا جی آپ نے یہ نوشیروان سے یہودیوں اور مجوسیوں سے لیا گیا تھا ہاں جی اہل نجران سے شیطان رجیم میری آواز آ رہی ہے مائک کے بغیر یہ بتائیے کہ جزیہ کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا جی آپ تھوڑا سا آگے اگر آگے نا ایک دو چیز خالی بیٹا اب اس کو نہیں چل رہا یہ آپ کی کلاس کے ساتھ یہ آزمائش تھی پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی نا یہ تھوڑی دیر وہ پھر اس کو کول ڈاؤن کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جی آپ بتائیے جس جو بھی آپ نے بتانے لگا تھا جس کیا کیا سمجھ آیا آپ اپنے لفظوں میں نوشک میں سمجھائیں ان لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے ہاں جس کی آواز بھی اتنی ہو کہ پیچھے تک جا سکے جی عائشہ کھڑے ہو کے ادھر آ وہیں کھڑے ہو کے نا ان کو پھر آواز ذرا زیادہ آتی ہے کوئکلی ایک منٹ پورا ہو گیا جزیہ والوں penger man ga var det var ikke-muslimene som ga til muslimene når de valgte å bo i landet deres. Og da var det sånn at det var bare de som tjente penger, som skulle gi de pengene. altså gamle kvinner og barn skulle ikke gi. Uh, I bytte mot de pengene fikk de da beskyttelse av muslimene, så deres penger og politikken faset, sånn at de fikk sånn beskyttelse av muslimene. Så det var egentlig det. Og så er det selvfølgelig hvor mye de ga. Og da var det rike, de som var veldig høyt oppe i, som satt veldig høyt oppe i samfunnet, som ga fire dirham. Uh, det tilsvarer en eller annen mengde i sølv. Jeg vet ikke hvor mye jeg klarte. Og så var det for, to, eh, for de som var i middelklassen, så klarte de to. De som var veldig fattige, ga én. Og de som sånne prester og religiøse folk som ikke tjente penger, de ga absolutt ingenting. Og hvis det var sånn eldre mennesker, så fikk de eh, helt, tenkte de heller ikke å gi. Og så var det i Hazard Umar sin eh, Da han ledet, var sånn leder, da, eh, politisk og religiøs, så جی جزاک اللہ خیر اب کوئی کوشچن کلیئر ایوری تھنگ ٹھیک تھا جزیا ہونا چاہیے اوکے الحمد جزیا اور ٹیکس کا فرق کیا ہے جی آپ بتائیں زائدہ ذرا اونچی آواز سے واپس مل جاتا ہے اور جی آپ نسرین ٹیکس تو حکومت لیتی ہے نا ایک شرح کے حساب سے کہ کتنے پرسنٹ لینا ہے لیکن جزیہ جو ہے وہ دل سے دیا جاتا ہے اور اگر حکومت مسلم حکومت ذمہ داری قبول نہ کر سکے وہ حفاظت کی کوئی ضمانت نہ دے سکے غیر مسلم کے جان و مال کی تو وہ واپس بھی کر سکتے ہیں واپس کر یہ بتائیے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے زکوٰۃ ٹیکس دے دیں تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں نا سیدھے بیٹھے ٹیک چھوڑ کے ٹیک لگاتے ہیں نا آپ کا برین پیچھے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ایکول کرنے کے لیے اوکے جی پہلے تحریم آپ پھر آپ اس کے بعد جی اونچی جی۔ یعنی جو بہت بڑا فرق ہے نا زکوٰۃ اور ٹیکس میں جس کو آپ ایک جملے میں کر سکیں وہ انہوں نے وہ پوائنٹ نوٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام سیونگ پہ پیسہ لیتا ہے اور ویسٹرن کلچر یا ہمارے آج دنیا میں جو ٹیکس ہے وہ ارننگ پہ ہے اور ارننگ پہ ٹیکس یہ ظلم ہے سیونگ پہ ٹیکس یہ انصاف ہے ٹھیک ہے جی اب آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے ماشاء اللہ گڈ تو بات واضح ان شاء اللہ اگلے اس دو دو رکو کے بعد زکوٰۃ کے بہت ڈیٹیل سے بات آئے گی آیت وہ آ رہی ہے جس کی بات ہے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر تھرٹی ون کہ انہوں نے اپنے روحبان اور اخبار کو رب بنا لیا ہے اس سے کیا آپ سمجھیں اس کو نوشک میں آپ نے کلیریفائی کرنا ہے کلیرے کرنا ہے کیا بولتے ہیں کلورے فور کلارے جو بھی ہوتا ہے وہ کرنا ہے کون کرے گا کس کو سمجھ آ گیا یہ مسئلہ پوری اچھی طرح آپ کو جی آپ بیٹا ابھی آپ کے حساب سے یہ تھوڑا سا بڑا مسئلہ ہے پتہ نہیں آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنا نہیں سمجھ آیا ہوگا لیکن میں آپ باقیوں میں سے کہتی ہوں چہلا آپ سمجھ آ گیا جی ادھر سے غزالہ سمجھ آ گیا سمجھا نہیں سکیں گے جی اور کوئی دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رحبان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح نے مریم کو بھی رب بنا لیا تو سوال یہ ہے کہ علماء کو رب بنانے سے کیا مراد ہے جی آپ سنیے بلائنڈلی یعنی فالو بلائنڈلی دو لفظ یاد رکھیں بس فالو بلائنڈلی بٹ اس کو ٹرائی کرتی رہے بلائنڈلی فالو کرنا کہ دلیل پوچھے بغیر کوئی ریزن پوچھے بغیر ان سے وہ کام کرتے جو انہوں نے کہہ دیا جی کہہ دیا کیونکہ ان کو نہیں بھلا پتا وہ اتنے بڑے ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ بتائیے ہم یہ تھرٹی ون پوری ہو گئی تھی ہاں تھرٹی ٹو میں کرواؤں آپ کو پر مائک تو ہے نہیں نا سیم بات ہے کریں ریکارڈنگ ہو رہی تھی جی۔, جی اتنی خوبصورت آج شروع ہوئی تھی چلے میں پھر تھوڑا سا اس کا خلاصہ کرتی ہوں جو ہی آپ بتائیں کہ باقی ٹھیک ہو جاتے پھر ہم اس کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے تو میں یوری دونا سے ہی تھوڑا سا اپنے مائنڈ سے بتاؤں گی آپ کو سادہ قرآن سے کہ اس میں بہت ہی خوبصورت میسیج ہے مسلمانوں کے فرماتے یوریدون نور اللہ افواہم وہ چاہتے ہیں کہ دے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے کون چاہتے ہیں ساری کلاس بولے غیر مسلم کہہ لیجیے تو بہتر ہوگا کیونکہ یہود اور نصارہ سو کہتے ہیں نا تو ایک قسم کا تعصب آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا خوبصورت نے مزاج کیا کہ نام لے کر لوگوں کو آپ فائنڈ آؤٹ نہ کریں تو مسلم کے اپوزٹ غیر مسلم یوریدونہ سارے ہی چاہتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان بھی اب چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیا چاہتے ہیں این یوتھ فیو یوتھ فیو کا روٹ کیا ہوگا سب بولے تو حمزہ نور اللہ سے یہاں کیا مراد ہے اسلام تو نور اللہ اصل میں کیا ہے نور دین اللہ اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں بی افواہ ہم اپنے منہوں سے منہ کیا ہیں ادھر جی منہوں سے بجھانے کا کیا مطلب ہے باتوں سے نگیٹو پروپیگنڈے اینٹی اسلام باتیں اور آج کا منہ کون سا ہے میڈیا یہ کیا ہے ابھی آواز نہیں آ رہی نا اس میں ورنہ میں تھوڑا سا بولوں گی تو آواز پھیل جائے گی نا یعنی آج کے دور میں اگر بھی افواہ ہم کو لے لیں تو وہ سارا نگیٹو پروپیگنڈا جو نیٹ کے تھرو جو میڈیا کے تھرو جو ریڈیو ٹی وی اور دوسروں کے منہ در منہ باتوں سے ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی طرح اسلام کی روشنی کو بجھا دیں اللہ کا کیا فیصلہ ہے ویا و اللہ کا کیا فیصلہ ہے اللہ انکار کرتا ہے کس بات کا آپ سب بولے کہ اسلام کا نور بجھے کہ اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے کس بات کا کہ تم سب کوشش کر لو اور اسلام کی روشنی بجھ جائے اللہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ہونے دے گا یہ مراد ہے کیا کرے گا اللہ اللہ این یو تم منور مگر یہ کہ وہ پورا کر لے گا اپنا نور ولو لو کافرون اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے ایک بہت ہی شستہ اردو کا ایک شعر ہے آپ میں سے کسی کو آتا ہے اس آیت کے بارے میں ہے خلاصہ کیا ہے کہ منہ کی پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا کفر کی حالت پہ اسلام مطلب اس کا ایک مفہوم ایسا بن جاتا ہے کہ اسلام ہنس رہا ہے اس بات پہ کہ کافر اسلام کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اتنا خوبصورت چراغ ہے جو کوش پھوکوں کے ساتھ نہیں بجھایا جائے گا اس آیت کو اگر آپ سامنے رکھیں آپ سب مشورہ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں دنیا کے اندر رہتے جانتے ہیں آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں اس وقت بہت سارے ہیں نا اگر ہم ایک ایک نام لے کے دیکھیں کرسچین جیوز بدھ مت پھر اور بولیے ہندوز بدھاس سکھ اور ایتھیسٹ وہ تو خیر وہ کہتے ہی کہ ہمارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے ایگنوسٹکس اور پھر آپ اس طرح کے نام ملتے ہیں نا کبھی آپ نے جتنی اینٹی بات اسلام باتیں سنی اتنی کسی اور مذہب کے بارے میں سنی یہ بتائیے کبھی سنا نہیں سن سکے وجہ کیا ہے اچھا آپ اس کو بڑے پکچر میں دیکھتے ہیں نا تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سب لوگ اسلام کو ختم کر کے کفر کر لانا چاہتے ہیں اس کو چھوٹی پکچر میں لے آئیے مسلمانوں میں رہتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں ان کو پسند ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو کر لیتے ہیں لیکن جہاں اسلام کے اس نور قرآن کے اس نور کی بات آئے گی نا تو فوراً اگریسو ہو جاتے ہیں ایک کسی محفل میں ہم لوگ شامل تھے کسی بھی طرح کی تھی آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں وہاں ہر عجیب و غریب چیز ہو رہی تھی لوگ غیر اسلامی حرکتیں کر رہے تھے بدت ہو رہی تھی اور عورتیں بین کر رہی تھیں اور جس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی روح نہیں ہے کوئی نہیں بول رہا تھا کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا درس کر دیں یا دعا کر دیں یا دس اینڈ دیٹ تھوڑی سی انہوں نے کوشش کی کہ تاکہ تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے جو ہی میں نے دو لفظ بولنے شروع کیے تو اس سلسلے کے اندر کوئی ایک ایسی خلل بات آئی اللہ کی طرف سے آئی یا انہوں نے پر پلان کی ہوئی تھی کہ ہم بات نہیں کر سکے اس دن مجھے یہ بات بہت یاد آئی کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کے نام پہ سب کچھ کرنے کو الاؤ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت اوپن مائنڈیڈ ہے آپ عرض کر لیں ہم آپ کا ایڈ کر دیں گے لگا دیں گے ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے قوالی کر لیں ہم کرنے دیں گے آپ میلاد کا برڈ کہیں گے وہ لگا دیں گے کبھی آپ غور سے دیکھیں کہ لوگ قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کرنے دیتے دنیا دار نہیں دین دار وجہ کیا ہے کہ جب سچا دین سامنے آتا ہے نا وہ روشنی کا بلب جلے گا نا سب کو اپنی چیزیں دکھیں گی بھائی یہ آپ نے کیسے حلال کیا ہوا یہ آپ نے کیسے حرام کیا ہوا ہے تو پچھلا دور ہو آج کا دور ہو آپ ازما کے انگلیوں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں آپ کو ہر چیز کو لوگ پرموٹ کرتے دکھیں گے ایکویلٹی کی بیس پہ کہ ہم بہت اچھے ہیں جی ہم سب سے مل کے رہنا چاہتے ہیں ہم بڑے اوپن مائنڈیڈ ہیں لیکن جہاں نور قرآن کے نور کی بات آئے گی وہ کہیں کچھ نہیں کہیں گے منہ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے باتیں بڑی خوبصورت عملاً غائب وجہ کیا ہے کہ روشنی جب جلتی ہے نا تو اس وقت نقصان ہوتا ہے بیٹا آپ آئیڈیو ریڈی اس میں ایک بڑی خوبصورت ہم مثال سننے والے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو خود سنا دوں آپ سنیے اگر اس میں نہ آئی تو پھر میں آپ سب کو ساتھ لے کے چلوں گی انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اوز باللہ سب پڑھ لیں اوز باللہ اور اگلی آیتیں تو ہیں اتنی خوبصورت دعا کریں کہ شیطان کی کوئی انٹرپشن نہ آئے جی۔ تو اس کا ایک ٹاپک مجھے یاد آ جاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ ٹروتھ انکورڈ سچائی کے چہرے پہ جب کور ڈل جاتا ہے نا تو کئی لوگوں کو سچائی دکھتی نہیں اس وقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ڈس انفارمیشنس باتیں آج ہمارے بچے ان کی کتابیں پڑھ کے اپنے اسلام سے دور ہو رہے ہیں کہ حجاب کا لفظ تو کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں اور جہاد تو نو سب اللہ یہ ہے ہی شرمندگی کی بات اس کو تو اپنی کتابوں سے نکال دو یعنی لوگ کیسی کیسی باتیں پھر الٹی سیدھی باہر نکالتے ہیں نا کہ فلاں تو جی جہاد کے بارے میں باتیں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کیا نکال دیں گے جہاد کو اب دین سے آپ حیرت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ مسلمان آج اتنے شرمندہ کیوں پھرتے ہیں کیا کیا آپ نے ڈرتے کیوں ہیں اتنا سچی بات سچ ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کریں کل ایک منہ تھا دو منہ ہوں گے چار لوگ بولتے تھے آج کا منہ کیا ہے میڈیا آج کا منہ ہے کوئی ایک ہلکی سی بات کرتا ہے پورے گلوب پہ آگ لگ جاتی ہے ایک ای میل سینڈ کرتے ہیں ساری طرح بے چینیاں ہوتی ہیں تو ہم سوتے رہے ہم نیٹ استعمال کرنا ہی نہ سیکھے ہم کہ توبہ کرو کمپیوٹر کو نہیں میں ہاتھ لگا سکتی بھی گاڑی چلا لوں گی کتنے لوگ آپ میں سے جو گاڑی چلا لیتے ہیں اور کمپیوٹر سے ڈرتے ہیں یہ تو ایسی کوئی سانپ ہاتھ میں پکڑ لے اور کیچوے سے ڈرے ہاں، حیرت کی بات ہے نا ہم نے یہ کیا ہوا بچوں کے اسپورٹ کہتے ہیں یہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں یہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں یہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ ان کو کوئی صحیح مصرف دیں کمپیوٹر سے نہیں آپ ان کو دور کر سکتے ہو اگلے دور میں تو وہ جیبوں میں ڈال کے آج ہی پھر رہے ہیں کل تو پتہ نہیں اور کیا ہوگا وہی میڈیمز جہاں سے کفر پھیل رہا ہے جہاں سے الہاد آ رہا ہے اس کو مسلمان کیجئے بنائے کوئی ٹی وی چینل اسلام کے لیے آپ کہیں ہم نے کہاں سے بنانا ہے آپ سوچیں دیکھیں آپ وہ چھوٹے چھوٹے گول رکھیں گے اپنے نا تو وہ تھوڑے کام کریں گے بڑے گول بنائے آپ کہتے ہیں ہمارا کورس ہی نہیں پورا ہو رہا ہم نے کیا کرنا ہے جو کرنے لیے ہوتے ہیں نا وہ کورس کے دوران ہی کر کے شروع ہو جاتے ہیں دس بارہ تک آپ کا اپنا ریڈیو چینل اس شہر میں کھل جانا چاہیے تھا ٹی وی اسٹیشن بھی کیونکہ یہ کیسے ہو گئے بیٹھنے کی تو جگہ نہیں تھی ارادے تو بڑے کریں نگاہ بلند بڑی چیزیں دیکھیں بگ پکچر پہ دیکھیں چھوٹے سے شیل میں اپنے آپ کو بند کریں گے تھوڑے رہ جائیں گے گروتھ رک جاتی ہے چھوٹی جگہ پہ بڑھنا چاہتے ہیں تو پھیلیں پھیلائیں اپنے آپ کو بڑے خواب دیکھیں بڑی دعائیں مانگیں بڑے عزم کریں کہ اللہ جہاں سے کفر پھیل رہا ہے وہاں ہم یہ کام کریں گے ہم کوئی سینما ہال لے کے اس میں قرآن کا پیغام دلوائیں گے ہم بڑے بڑے اسٹیڈیمس لیں گے وہاں پروگرام رکھیں گے ارادے تو کریں اور جن لوگوں کے ارادے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتے نہ کر سکیں ارادہ تو کر جائیں ارادے کے ساتھ ہی ادھر مل جائے گا ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے ایک بیج اپنی اصل میں پورا درخت ہوتا ہے صرف زمین مناسب ملتی ہے اور وہ لگ جاتا ہے پہلے اپنے اس دل کے اندر تو یہ تڑپ پیدا کریں اگر ہمارا دل بیج جتنی ہی انفارمیشن اپنے اندر نہیں رکھے ہوئے اسلام کا تو کہاں سے پھیلے گا کہاں سے گرو کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے برے افکار پھیلا رہے ہیں اور تم اس کتاب کو چھپا رہے ہو کتاب عام ہوتی ہے تو لوگوں کی بھوکیں بھی بڑھنے لگتی ہیں یہ نور اللہ قرآن بھی ہے یہ قرآن کا نور ہے یہ نور القرآن ہے تھوڑے بڑے ارادے کریں ایسے لگتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ آپ سب جم چکے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے مطمئن ہیں الحمدللہ للہ سب ٹھیک ہے اندر تو اطمینان ہونا چاہیے لیکن باہر تو جوش ہونا چاہیے تو بڑے ارادے کریں کوششیں کریں ابھی تک روٹ ورڈ تو آپ کو ہم لکھائیں آپ نے کیا کرنا قرآن پورا دے گا آپ کہیں گے آپ نے کہا ہی نہیں تھا کہ کچھ کرے تو آج کہہ دیا کریں ارادے تڑپیں اب اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں کوئی انگلی پکڑ کے آپ کے ساتھ نہیں چلے گا اور جو انگلی پکڑ کے چلتے ہیں نا جب انگلی پکڑنے والا چھٹ جاتا ہے تو پھر وہ اور حیران پریشان ہوتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اللہ انکار کرتا ہے ان کی باتوں کا نہیں چلے گی ان کی باتیں جتنی بھاری پھونک مارتے ہیں اتنی ان کے خلاف پڑتی ہے اور وہ نور پورا کرے گا ان شاء اللہ والا کری حل کافرون کافروں کو جتنا مرضی برا لگے اس پہ پہ پہ ایک شعر بھی ہے ہے ہے نا کہ کہ نور نور خدا کفر کی کی حرکت حرکت خندہ زن اللہ کا کافروں ان ہنس رہا سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا کوئی جتنی کوشش کرے گا اسلام اتنا ہی پھیلے گا انشاءاللہ تعالی اور جہاں آپ کی مخالفت ہوگی نا اسلام پہ اور دین کے کام پہ وہاں خیر آئے گی مخالفت نہیں زندگی میں ہوئی تو سمجھے کہ کام ہی نہیں پھیلا آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو جب لوگ لکڑیوں کے ساتھ چولہے جلاتے تھے اب بھی جلاتے ہوں گے کہیں تو ہلکی پھونک مارے نا تو آگ اور بھڑکتی ہے اور تیز مارے تو پھر بجھتی ہے تو سارے لوگ بھی مل کے پھوکے مارے تو وہ اللہ کی اس اللہ تعالیٰ کے اس اراد عزم کے آگے بہت چھوٹی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت و دین الحق کی اور حق دین دے کر سچا دین ملا ہدایت والی کتاب ملی کیوں ملی کہ چومو وظیفے پڑھو اس کے تعویذ گھول کے پی لو اس کی آیتیں لکھ کے گھر میں سجا لو نہیں لیس کی رغولت دینی کلی ہی تاکہ غالب کر دو اس کو سارے ادیان پر اسلام چھپ کے رہنے والی چیز نہیں اسلام ظاہر میں ایک شعلہ جل رہا ہے کوئی کہتا ہے ہائے اس کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ ہوگا کیا کپڑا ڈالیں گے نا وہی کپڑا اس کے گھر میں آگ لگا دے گا اسلام بھی ایک چراغ ہے سچی تبلیغ قرآن کی ایک چراغ ہے ایک شعلہ ہے جو اس کو چھپانا چاہتا ہے نا اس کے اپنے گھر کو آگ لگ جاتی ہے مکہ والوں نے اسلام کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکائے چھپایا اس پیغام کو آنے والوں کے لیے راستے بند کر دیے مکہ کے اندر کہ مت جانا اپنے اللہ کے نبی کا انکار کیا اسلام کو چھپایا مدینہ سے نکلنا پڑا صرف ایک چیز کو غلبہ ہے اور وہ سچے دین کو غلبہ ہے ولو کری حل مشرقون چاہے مشرقوں کو برا لگے چاہے مشرق اس چیز کو پسند نہ لگ کرے نہیں کرتے تو نہ کرو تمہاری چوائس پوچھی کس نے تمہاری چوائس ہے کون سی اچھی جو تم سے پوچھ کے چلے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا یہی آیت تین دفعہ آتی ہے قرآن پاک میں یہاں آئی ہے سورت صف میں آپ پڑھیں گے ایک تیسری جگہ آخری پاروں کے بیچ میں ہی ہے لیکن یقین کریں کہ اسلام کا پورے کا پورا مزاج کھول کے رکھ دیا کہ اسلام دب کے رہنے والا دین نہیں ہے آج مسلمان تو سو ہی رہے ہیں آج لگتا ہے مسلمان بظاہر مغلوب ہے لیکن دلائل کی وجہ سے اپنے دلائل کے اعتبار سے آج بھی سب سے مضبوط ہیں اس کی تعلیمات مضبوط ہیں اس کے علاوہ دنیا کے اس وقت کے تمام مذاہب میں کسی کی کتاب محفوظ نہیں ہے قرآن محفوظ ہے صرف تجدید کی ضرورت ہے کتاب موجود ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی زبانی پروپیگنڈے نہیں ہیں یہ پورے دلائل ہیں یہ آسمان و زمین کو بنانے والے کے ہیں دنیا کا اسلحہ وہاں کام نہیں کرتا جہاں قرآن پاک کی سچی تعلیمات کام کرتی ہیں لیکن ہوگا کب جب ہم سو کے اٹھیں گے جب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے جب یہ قوم گہری نیند سے اٹھے گی آنکھیں ملے گی پھر ان کو بھوک لگے گی پھر ان کو لگے گا کہ کچھ کمی ہے آج اس چیز کی ضرورت ہے ہم گالیاں دیتے ہیں ہم فلاں مرد آباد فلاں کو تباہ کر دو اللہ فلم انڈسٹری کو تباہ کر دو کیوں کر دو بہت سارے ان کو دیکھنے والے جن کو جہنم میں جانا ہے آپ اپنے اپنے بچوں کو بچائیں آپ ان کی تعلیم کریں ان کو بچائیں بلائیں قرآن کے ساتھ میں حیران ہوتی ہوں کہ جب قرآن کی سچی تعلیم اپنی ہی نسلوں تک پھیلنے کا موقع بھی آتا ہے پھر بھی کتنے لوگ جو ہیں وہ پالیجیٹک ہو جاتے ہیں نہیں اب پانچ دن جاتے ہیں اب دو دن اور کیسے جائیں اب یہ نہیں اب وہ نہیں پھر ماں باپ کو رحم آتا ہے کہ یہ تو بڑی باریک سی ہے پہلے اس کی جان نہیں اس کی اور جان نکل جائے گی یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کتاب جان لیتی نہیں جان دیتی ہے یہ طاقت دیتی ہے اور اس وقت امت وسط کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ہارتا وہ ہے جو دشمن سے پہلے ہی ہار چکا ہو جس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے نا وہ ٹوٹتا ہے کمر اس کی ٹوٹتی ہے جو گھر حوصلہ توڑ دے اس وقت ضرورت ہے کہ انقلاب کی اب دیکھیں کہ مادی چیزوں اسلحے وغیرہ سے حالات میں تبدیلی لانا بہت آسان ہے گن پوائنٹ پہ آپ کچھ بھی کروا لیں آج گنز اٹھائیں اور سارے لوگوں کو اسلام دے دیں کچھ فائدہ نہیں اصل چیز ہے سوچ کو بدلنا اس کے لیے گن کی نہیں قلم کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں آپ کو سناتی ہوں جب شاید کمنٹ رکھے ہوئے تھے میں نے اس دن اس میں سے باکس میں سے دیکھے بچی نے اپنے حساب سے لکھے ہوئے اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہتی مجھے آج ایسے لگ رہا ہے جیسے میری روح زندہ ہو رہی ہے آج جب تلاوت سن رہی تھی تو مجھے اس کا مطلب سمجھ آ رہا تھا یہ دوسرا لیسن ہے سورت بکرا کا یہ جو نئی کلاس ہے اس میں سے اس بچی کا کمنٹ ہے سمجھ آ رہا تھا دل میں ایک اس بات کا دکھ تھا کہ کہاں زندگی گزاری ہے یہ سولہ سترہ سال کی ہوگی بچی تو بتیس سے پچاس سال کے بیچ والے کیا کہیں گے زندگی کہاں گزر گئی کہاں زندگی گزار رہی تھی مجھے پہلے کیوں یہ کلاس نہیں ملی جس نے میری روح کو زندگی کا ریئل مطلب سکھا دیا ہے مجھے اپنے آپ کو اس کلاس میں رجسٹر کروانے کے بعد خوشی ہو رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے میرے دل کو کھول دیا ہے تو اسی طرح ہر انسان کے دل کو کھول دے اس کتاب کی طرف لے آئے اور ہم سب کو زندگی کا ریئل میسج سمجھ میں آ جائے اب آپ سوچ لیں کہ سچ تو دل میں آتا ہے نا آپ کہتے ہیں یہ بچے یہ بولیں ان کو آسان تفسیر کرائیں آپ ان کو کر... میں کہتی ہوں جو پیغام ان بچیوں کے چہروں پہ میں نے صرف تین کلاسوں میں لیا ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت ساروں سے بھی مجھے وہ میسج نہیں ملا واپس اللہ ماشاء اللہ کیونکہ آپ تو یہاں بیٹھے بھی بچوں کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں آپ کو تو یہاں بیٹھ کے بھی گھر یاد آ رہے ہوں گے آپ نے تو کئی اپنی جان کو مسئلے لگائے آپ نکل نہیں آتے ان چیزوں سے ساری چیزیں نکال کے باہر آئیں پھر دیکھیں کہ یہ قرآن کیسے دل پہ آتا ہے اور یہ آئے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کوئی زیادہ دیر اندھیروں میں نہیں جی سکتا تو اس وقت انشاءاللہ جو ہلکی سی اندھیرے چھائے ہوئے اسی کے اندر سے روشنی آئے گی لیکن تبدیلی لانے کے لیے آرزوؤں کی نہیں کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے جہاں شر کے کلمے پھیل رہے ہیں وہاں سے خیر کے کلمے لانے ہیں اور پوچھنا ہے خود سے کہ میں اس کے لیے کیا کر رہی ہوں اپنے لیے سوال لکھے کہ اس وقت اسلام کے غلبے کے لیے میری کیا کوشش ہے میرا کیا حصہ ڈل رہا ہے وہی بات جو ہم نے کل کے سبق میں بھی کی تھی کہ میری چونچ کتنی ہے اور میں اس میں کتنا پانی بھر رہی ہوں ابراہیم کے لیے جو آگ جلی تھی وہ اسلام کے خلاف ہی تو جلی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی تڑپ دے جو ایک چھوٹی سی چڑیا کو بات سمجھ آ گئی اللہ کے نبی کے دور میں رکاوٹیں زیادہ تھی لیکن اسلام پورا ہوا اللہ نے غالب کر کے دکھایا کہ یہ ہوگا یہ ٹیسٹڈ ہے کوئی بھی مشین لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کی ہوئی ہے یہ ایک دفعہ ٹھیک چلی تھی گاڑی روڈ پہ آتی ہے کئی دفعہ یہ اپنی دوسری مشینوں میں چیک کرتے ہیں کہ انجن ٹھیک ہوائی جہاز ایسے نہیں اڑ جاتے اس کو پہلے چیک کرتے ہیں یہ اسلام کا انجن چیک کیا جا چکا ہے ابو بکر عمر فاروق کے دور میں یہ اپروو ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی ٹھیک تھا اب بھی ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ چراغ بجھتے گئے سوال ہو گیا امت کی شام ہو گئی اب ضرورت ہے نئے چراغ جلانے کی اب کچھ اور عمر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں جو و کسرا کے در و بام کو ہلا دیں اور اس کے لیے ضرورت ہے ایک اچھی ماں کی آج کی نسلوں کو سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن ان کو ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے دعا کریں کہ آپ وہ اچھی مائیں بن جائیں اچھی بیویوں کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا آپ تڑپ رکھیں گے آپ کی زندگی میں یہ کام نہ ہو سکا آپ کے بعد ہوگا تو ایسے ہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں کے ہوتے ہیں جو واقعی غلبے کے لیے کام کرتے ہیں اس کے لیے کوئی خلافت کوئی سیاسی نظام کی ضرورت نہیں ہے کئی لوگوں نے ان آیتوں کو خلافت کی دلیل بنا لیا کئی اسی کی بنیاد پہ سیاست میں جا رہے ہیں اسلام لے کر یہ غلبہ دل کے راستے سے آتا ہے آپ لوگوں کے دل بدلے ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں پہلی اینٹ بنا لے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی زندگیوں میں بے مقصد زندگی سے پناہ مانگنی ہے جانور اور انسان کی زندگی میں یہی فرق ہے ہم اندھیروں سے روشنیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں نفس ہمیں اندھیروں میں لے جانے چاہتا ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ اندھیروں میں چراغ جلانے کے لیے منتخب کر لے چھوٹے چھوٹے چراغ جلاتے جائیں انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کو اپنی زندگی با مقصد لگے گی آپ کو اپنی موت صرف اسی لیے بری لگے گی کہ نہیں اللہ ابھی میں نے کچھ کیا نہیں پہلے آپ اس غم میں تھے کہ میں مر گئی تو میرے دو بچوں کا کیا ہوگا چار کا کیا ہوگا اب یہ غم لگ جائے گا کہ ابھی امت کے بچوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تڑپ پیدا کرے اندر یہاں سلاوت سنتے ہیں قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق حسب اللہ الرجیم چلیے اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گی یہ دونوں آیتوں پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں دیکھیے کہ یہاں بات ہوئی کہ لوگ اسلام کی شمع کو اسلام کے نور کو اسلام کی موم بتی کو بجھانا چاہتے ہیں آپ تصور میں لائیے ذرا کسی کے ہاتھ میں موم بتی ہے آگے امیجینیشن میں کوئی شخص ہے پلیٹ میں موم بتی ہے اور وہ اس موم بتی کو جلا کر لے کے جا رہا ہے تصور میں آگے آپ بتائیے سب سے زیادہ خطرہ اس کینڈل کو کس سے ہوگا سوچ کے بولیے گا جی جو اس کو بجھانا چاہے آپ ہوا سے جس کے ہاتھ میں ہاں۔ جی آپ بتائیے جی آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ اس کو اس سے ہے جس کے ہاتھ میں بالکل ٹھیک سمجھے ماشاء اللہ کیا سمجھے کیا اس مثال سے ہم سوچتے ہیں نا جی کوئی جس نے بالکل نہیں پہلے کبھی بتایا ابھی وہ بتایا کچھ نہیں سمجھے دیکھیے آج ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے غیر مسلموں سے یہی سوچتے ہیں نا نام لیے بغیر فلاں نان مسلم فلاں ملک فلاں حالانکہ اسلام کو خطرہ ہے سب سے زیادہ ان سے جن کے ہاتھ میں موم بتی ہے اور وہ کون ہے وہ ہم مسلمان ہیں پچھلی دفعہ کی وہ کہانی یاد ہے کہ you born Muslim sold it and we bought it from you جب مسلمان خود اپنے دین کے دشمن ہوتے ہیں غدار پیدا ہوتے ہیں اپنے دین کے وہ حقائق یا وہ فیکٹس جو شروع سے لے کے آج تک پروفڈ ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جہاد نکال دو پردہ نکال دو سود حلال کر لو نمازیں جتنی پڑھ لو رات کو کٹھی پڑھ لو عورت اور مرد دیکھ ہے مرد یہ کرے عورت یہ کرے جب مسلمانوں کی اپنی تھاٹس بدلتی ہے نا تو غیر مسلم کو وہ کینڈل بجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کریں پروٹیکٹ کینڈل آپ کے ہاتھ میں نا آپ سوچے ذرا اسلام کو ایک کینڈل ہے اس اسلام لکھا ہوا ہے آپ اپنے ہاتھ رکھیے آپ کے خبردار اگر کسی نے اس کے اوپر بات کی ادھر سے ایک پھوک آئی آپ کہتے ہیں آرام سے بیٹھو آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں ادھر سے کوئی پھوک آتی ہے کسی دن آپ اپنی اپنا بازو رکھ دیتے ہیں ماؤں نے تو اپنے بچے رکھے آپ کو تھا کہ اللہ کے نبی وسلم کا دور تھا تو ایک عورت اپنی گود کا بچہ لے کے آ گئی جنگ کی تیاریاں تھیں اللہ کے نبی نے ایک کامن کال دی ہوئی تھی کہ اسلام کو بہت ضرورت ہے چیزوں کی جس کے پاس جو ہو وہ لائے گود کا بچہ لے کے آ گئی اللہ کے نبی اس کو لے جائیں اللہ کی بندی اس کو کیا کریں گے ہم یہ گود کا بچہ میدان جنگ میں کیا کریں گے اس کا اللہ کے نبی جب کوئی تیر آپ کی طرف آئے گا نا اور آپ کے پاس ڈھال نہیں ہوگی آپ کی ڈھال ٹوٹ جائے تب میرے بچے کو بیچ میں لے آئیے گا یہ ہے مسلمان کا وہ روپ کہ وہ اسلام کو پروٹیکٹ کرتے تھے اس دور میں اللہ کے نبی کو پروٹیکٹ کرنا اصل میں اسلام کو پروٹیکٹ کرنا تھا آج کے دور میں جب کوئی دین کی بات کرتا ہے ہر بندہ اس کے اوپر باتیں شروع ہو جاتا ہے اس وقت اگر آپ شیلڈ بنتے ہیں نا خبردار ایسی بات نہ کرنا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا کل ایک بڑا دلچسپ سا میرے کانوں نے چند جملے سنے ایک ساتھی ہیں ہماری وہ کہیں باہر تھی کل یا پرسوں کی بات ہے تو مجھے فکر ہوئی وہ کہاں ہے کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ ادھر آئیں گی ایک فون میں نے کیا وہ نہ ملی پھر مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ دیر ہو رہی آئی نہیں میں نے دوسرا فون انہوں نے کیا میں نے کیا تو اللہ جانے ان کا ہاتھ لگا یا انہوں نے خود کیا آن تو ہو گیا میں بولوں ہیلو وہ ان کی بات نہیں دو باتیں چل رہی تھیں ہماری اس سسٹر کے ساتھ کوئی خاتون اسی شہر کی جھگڑ رہی تھی ہمارے بارے میں نور القرآن کے اور میں اللہ اور میں نے بعد میں سے پوچھا کہ تم نے جان کے کھول دیا تھا بٹن میں سمجھی اس نے مجھے سنوانا ہے کہ دیکھیں میں اس وقت کس طرح کی سچویشن میں ہوں لیکن وہ میں نے بعد میں ان سے پوچھا تو کہتی نہیں میرا ہاتھ لگا تو پتہ نہیں میں کچھ کر رہی تھی میسج چیک کر رہی کیا ہوا تو مجھے نہیں پتا کیا میں کہا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور وہ برے شد و مت سے ان کو ثابت کر رہی تھی کہ یہ جو امریکہ سے آئے نا یہ آپ لوگوں کا دین خراب کریں اور یہ یہ عورتوں کو یہ کریں اور لڑکیوں کو یہ کریں اور وہ بیچاری صرف ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی آپ کبھی آئیے وہاں آپ آئیے نا آپ آ کے بیٹھیے نا سنیے پھر مجھے بتائیے گا توبہ توبہ یہ ہے وہ ہے یعنی میں حیران ہوں کس چیز کی آگ لگی ہوئی ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ شیطان اپنوں کے دلوں میں بہکاوے ڈال دیتا ہے بچیاں بے دین ہوں وہ گھروں سے بھاگ جائیں وہ لوگوں کے ساتھ راتیں گزاریں کسی کو غم نہیں جب کوئی قرآن کے نور سے جڑتا ہے تو کہتے ہیں نماز کیسی پڑھے گا یہ وہابی تو نہیں بن رہا یہ الحدیث تو نہیں بن رہا یہ کوئی ایکسٹریمسٹ تو نہیں بن رہا ہر دور میں شیطان نے مسلمانوں کو یوز کیا کفر کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کیا خیال ہے آج زیادہ پروپیگنڈے نان مسلمس کے نیور نیور اینڈ نیور آج تو مربت کا دور ہے آج تو امریکہ میں ایک جملہ بہت معروف ہے کہ ریلیجس آزادی لوگوں کے دین پہ نہ بات کرو دل میں وہ پیچو تاب کھا رہے ہوں گے نا آپ کے دین پہ لگی منہ پہ ہائے بائی کریں گے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ نماز پڑھ کے وقت پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں بڑی سے بڑی جاب چھوٹی سے چھوٹی قانوناً کوئی اسکول والا کوئی کمپنی والا اپنے امپلائی اپنے ورکر اپنے اسٹوڈنٹ کو روک نہیں سکتا کہ نماز پڑھے کیونکہ وہ کہتے ہیں اٹس مائی ریلیجس رائٹ آج تو اتنی مروت ہے ماشاء اللہ کوئی نہیں آپ کو روکتا اندر ہی بڑی ہمارے رکاوٹیں باہر کی کیا کرنی ہے اللہ کے نبی کے دور میں اس سے بڑی رکاوٹیں تھیں لیکن پھر کیوں اسلام پھیل گیا کیونکہ وہ ہاتھ بڑے مضبوط تھے جنہوں نے اس کینڈل کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے کبھی لالٹین دیکھی سب نہیں دیکھی ہوگی نا شولہ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک شیشے کا کیج ہوتا ہے بھلا کیوں ہوتا ہے دو وجہ ہوتی ہیں اس کی جس نے لالٹین جلائی ہے اس کو پتا ہوگا جی پروٹیکٹ کرتا ہے باہر سے ہوا آ گئی تو بند نہ ہو جائے اور دوسرا نہیں پتا جی شاباش جو شیشہ ہے نا اس کی شان کیا کہ جب لائٹ اس کو ٹکراتی ہے نا جیسے یہ لائٹ کا قید ہے اور یہاں شا... اس سے جب لائٹ جاتی ہے نا تو وہ شیشے سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے تو ڈسپرس ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے جیسے یہ فانوس آپ نے دیکھے ہوں گے شنگرس جو ہوتے ہیں روڈ فروف پہ لگے ہوئے تو وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے ارد گرد شیشہ جتنا صاف ہوگا نا لائٹ اتنی زیادہ پھیلے گی ورنہ اب وہ شیشہ ہٹا دیں نا تو پھر ایک شعلے کا شعلہ دکھے گا رائٹ اسلام کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اگر ہم مسلمان کلین ہارٹیڈ ہوں شیشے کی طرح ہمارے دل صاف ہوں ہم بالکل اپنے آپ کو دلوں کے بغض اور کینوں سے پاک کر کے سچے اسلام پہ ہے نا اسلام کی لائٹ نہ صرف یہ کہ ہماری صورت میں لوگوں کے اندر ریفلیکٹ کرے گی بلکہ ہم پروٹیکٹیڈ ہوں گے اور جب ہم خود شرمندہ اپنے اسلام پہ جب ہمیں خود اپنے اسلام پہ عمل کرتے ہوئے لگ رہا ہے ہائے پتہ نہیں ہائے پتہ نہیں ہائے پتہ نہیں تو یہ بات درست نہیں تھوڑا سا اس پہ اور ڈسکشن ہم سنتے ہیں میں پھر اس پہ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے نصیب میں آگے آ جائے شروع کریں اب ان آیات کا ایک خلاصہ ہوا ہے ابھی اصل اس میں سے کچھ چیزیں اور چنیں گے سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے ذہن سے بڑی باتیں تو نہیں بچے تو نہیں آپ چھوٹے چھوٹے ہیں کینڈی کھانے والے بڑا بنے بڑے بنے آپ نے اس نور کو پھیلانا ہے میں سوچ رہی تھی آج ابھی سنتے ہوئے کہ یہ کیا ہوا یہ تو ہمارا رمضان پلان ڈسکلوز ہو رہا ہے نائتوں میں یہ تو ہماری وہ کمپین ہے جو اس سال رمضان کے لیے چلانی ہے جو اس سمر میں چلانی ہے میں نے تو بھی ایک لفظ نہیں آپ سے بولا اللہ ان آیتوں میں خود ہی آپ کو سنا رہا ہے ہاں تو سنتے ہیں پھر انشاءاللہ بات کریں گے جی کچھ مسئلہ ریڈی جی تھرٹی تھری سے ہی اس کا تھوڑا سا ریکیپ ہے اگلی تفسیر کے ساتھ ہم پیچھے سے دیکھیں گے آپ اگلی آج پہ چلے جی ایمان آتا ہے نا قرآن پڑھنے کے بعد اس سے پہلے کا ایمان تو ایسے لگتا ہے کہ بس مجھے تو وہی شعر کہ زندگی بے بندگی شرمندگی کہ جو زندگی بندگی کے بغیر گزری تھی وہ تو میری شرمندگی تھی اور اگر گزر رہی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتنا سوچنے کا مقام ہے فرمایا یا اے جو ایمان ایماندار ہو ان نقطیر و من بے شک بہت سارے پادری اور راہب لیاقلون اموال الناس بالباطل بے شک کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے اور جب مال بہت سارا جمع ہو جاتا ہے تو پھر کیا حقیفیت ہو جاتی ہے والذین ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کے راستے میں کیا کرو فبشرهم بعذاب علیم تو خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی کیا ہوگا ان کے اس مال کے ساتھ یوم یحما علیہا فی ناری جہنم جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں فتقوا بها جباههم وجنوبهم وزهورهم پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتے اور ان کو بتایا جائے گا یہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنی جانوں کے لیے ما کن تم تم تک نزون پس چکھو جو تھے جمع کرتے ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے مذہبی طبقے کے اوپر بہت کھل کے تنقید کی ہے تھوڑی سی تنقید اس ان آیات کی ضروری ہے اور وہ کیا کہ انسانیت کا استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن دو گروہوں کے ذریعے سے ہوئی ایک سیاسی رہنماؤں کے ذریعے یعنی انسانیت کو تکلیفیں دی دکھ دی تو وہ کس نے دیے سیاسی لیڈروں نے دیے بادشاہوں اور اپنے وقت حکمرانوں نے دیے اور دوسرا جو استحصال ہوا ہے وہ مذہبی لیڈروں کے طور پہ ہوا اور سب سے زیادہ کسی دور کا فتنا کیا ہوتا ہے کہ جب مذہبی لوگ اور حکومت کے لوگ مل جائیں گٹھ جوڑ کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نصارہ کے مذہبی طبقے اور نصارہ کے جو رولر طبقہ تھا یعنی اس طور کے بادشاہ تھے ان کی خیانتوں کا تذکرہ کیا ہوتا کیا تھا کہ جب کسی بھی ملک میں کوئی بادشاہ بنتا تو بادشاہ کے سامنے بس ایک ہی طاقت ہوتی تھی جو اس پہ تنقید کر سکتی تھی اور وہ وہاں کے پادری ہوتے تھے پاپس یا پریس جو بھی کہہ لیجیے کہ جو ان کو ٹوکتے کہ دیکھو انصاف کرو ظلم نہ کرو ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو جب یورپ کا ڈارک ٹائم آیا یعنی جس کو بلیک ہیرا کہتے ہیں ہسٹری میں تو اس دور میں جو یورپین پاپس تھے انہوں نے بادشاہ وقت کو ڈیوائن رائٹس آف کنگ کا خطاب دے دیا یعنی جو اس دور کے مولوی کہہ لیں اپنی زبان میں بات سمجھنے کے لیے انہوں نے بادشاہوں کو ایک آنر دے دی کہا کہ آپ ڈیوائن رائٹ یعنی جو بات اللہ کہہ سکتا ہے وہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں سیاہ اور سفید کے آپ مالک بن جائیں آپ لوگوں کو ماریں آپ ان کے بچوں کو ماریں ان کی بیٹیوں کی عزت لوٹیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے یہ باقاعدہ انہوں نے ان سے ڈاکیومنٹیشن لی اس کے جواب میں بادشاہوں نے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ ہم نے تمہارا آپ نے تمہارا راستہ کھول دیا تو لہٰذا اب ہم بھی آپ کو حزب ہولینس کا خطاب دیتے ہیں یعنی آپ اپنے گھر جو مرضی کریں ہم نہیں ٹوکیں گے کسی کسی نے نے کہہ بھی دیا کہ دینی شہر مولوی صاحب کی جائیداد لوٹ لی لی کر ہم آپ پہ کوئی مقدمہ نہیں چلانے دیں گے آپ خوش ہم خوش ایک قسم کا خاموش پریتی ہو گیا نتیجہ کیا ہوا کہ عوام کا جو پیسہ تھا نا یا وہ بادشاہوں کے محلات کی زمینوں کے نیچے دفن ہونے لگ گیا یا مندروں چرچز اور مذہبی عبادت گاہوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا ہسٹری میں یہ چیزیں پڑھا کریں آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ اس طریقے کی مذہبی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناتی ہوں جی آپ کو بات واضح ہوئی اتنی یعنی ہسٹری میں ہم اس آیت کی بہت اہم آیت ہے یاد رکھیے ڈائریکٹ اس میں ریلیجس جو لیڈرس تھے نا کرسچینس کے ان کے اوپر کرٹیسزم ہے کہ پچھلے دور میں ہوتا کیا تھا کہ جو بادشاہ تھا نا اپنے دور کا یعنی آج کے دور کا پریزیڈنٹ کہہ لیں پرائم منسٹر کہہ لیں اس کے خلاف پوری کنٹری میں کوئی نہیں بول سکتا تھا لیکن پریسٹ جو ہوتے تھے نا وہ اس کے اگینسٹ بات کر سکتے تھے جیسے آج بھی ہے تو بادشاہ چاہتے تھے کہ اپنے پریس کو ہم خوش رکھیں تاکہ یہ ہم پہ تنقید نہ کریں اور یہی چیز ان پریسٹ کے دل میں تھی کہ اگر ہمیں بڑے بڑے عہدے لینے ہیں جیسے بعض لوگ گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹ کیے گئے ہوتے ہیں نا مذہبی لوگ تو وہ کیا کرتے تھے بادشاہوں کے ساتھ ایک قسم کا خاموش معاہدہ کر لیتے تھے وہ مذہبی لیڈر بادشاہوں کو اس چیز کا ٹرسٹ دے دیتے تھے کہ آپ جو بھی کریں گے نا ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ مہنگائی کریں آپ ٹیکس بڑھا دیں آپ غریبوں کو ادھر کر دیں ہم کچھ نہیں کہیں گے تو بادشاہ خوش ہو جاتے تھے ان سے کہ آپ ہمارے ایسے ہی جیسے آ کے کہ اپنی مرضی کے فتوے دیں گے نا جو آپ پسند کریں گے اب جب بادشاہوں کا راستہ کھل گیا تو وہ جواب میں مذہبی لیڈروں کو بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب آپ کو بھی ہم کچھ دیں تو انہوں نے جو ریلیجس پیپل تھے ان کو یہ چوائس دے دی کہ جس کے جس طریقے سے لینے کا اس کو حق نہیں تو اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا اس دور میں یہ ساری چیزیں ہوئیں سب سے پہلے تو ایک کنفیس کرنے کا اصول بنایا گیا آج آپ میں سے بہت سارے ساتھی کہ کرسچینٹی کے اندر پوپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں کوئی بھی گناہ کیا ہوتا ہے پھر کنفیس کرتے ہیں کنفیس کرنا ہوتا ہے جسے اقرار کرتے ہیں روتے دھوتے پھر پادری اسے پوچھتا ہے کہ اچھا تم نے یہ گناہ کیا اچھا تم سے یہ مطلب مثال لے لیں کہ کسی نے ذنا کیا اب وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور وہ پھر اس سے جا کے اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا پھر پادری اس سے سودے بازی کرتے تھے اچھا کتنے والی پارڈن چاہیے پانچ سو ڈالر کی پارڈن چاہیے کہ ایک ہزار کی چاہیے ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں کہ قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کے عالم اور یہ میں جملے پڑھ کے جان کے سناتی ہوں مجھے پتا ہے کہ سنی ہوئی بات سنتے پڑھ پڑی ہوئی بات سننے میں بوریت ہوتی ہے لیکن دیکھیے یہ لفظ آپ پڑھیں گے نا تو کم از کم آپ کو یہ تو یقین آئے گا کہ جو باتیں ہیں یہ ہسٹری میں کل جو یہود اور نصارہ میں تھی آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان دین داروں کے ساتھ بھی کبھی یہ معاملہ ہونے لگا عالم تو کہنے کو دل ہی نہیں چاہتا لیکن جب آج ہم مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کچھ نذرانے اور کچھ چڑھاوے کم نہیں ہو گئے تو یہ پیچھے سے تعلقات ہے ان چیزوں کے بنی اسرائیل کے عالموں اور راہبوں سے یہ لکھتے ہیں کہ عالموں اور راہبوں نے طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا عیسائی مذہبی رہنماؤں کو قرون وسطی میں جو تسلط اور اقتدار حاصل رہا اس سے انہوں نے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا کس بے دردی سے اپنے عقیدت مندوں کی دولت کو ہتھیایا اس کی رودات بڑی بڑی دلچسپ اور علمناک ہے کیتھولک فرقہ کیتھولک کون ہوتے ہیں جو ٹرینٹی کے قائل ہیں یعنی تین خداؤں کے قائل ہیں یہ ایک فرقہ ہے بیسیکلی کرسچینٹی کا کیتھولک فرقے کا پوپ جنت کے ٹکٹ قیمت فروخت کیا کرتا تھا ہاتھ میں ٹکٹ پکڑ کے جاتے تھے کتنے والی جنت لینی ہے اس کے نائب یعنی جو اس کے اسسٹنٹ تھے وہ بخشش گناہ کے پروانے لکھ کر دیا کرتے تھے یعنی بیچتے تھے کتنی چاہیے اور کیا چاہیے اور خریدار اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس کی قیمت ادا کیا کرتا تھا بادشاہوں شہزادوں عمرہ وزرا اور قوم کے دولت مند طبقے کی خاطر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے اور اس طرح ان سے منہ مانگے نذرانے وصول کرتے رشوت لے کر مقدمات کا فیصلہ کرتے اس کے علاوہ کئی ایسے طریقے تھے جن سے وہ دولت کے پجاری دولت جمع کرنے میں شب و روز مصروف رکھتے لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہی بدکاریاں اگر اسلام کے عالم اور پیر حضرات کریں گے تو وہ بھی اسی طرح مجرم قرار دیے جائیں گے بلکہ ان کا جرم اور زیادہ سنگین ہوگا کیونکہ وہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے امین اور نگہ وان اللہ اب دیکھیے اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ هو الغفور الرحیم بخشنے والا رحم والا اللہ تعالیٰ لیکن جب مذہبی طبقے پہ زوال آتا ہے نا ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ ایک شخص ہے جو اپنی زندگی اسلام پہ لگا چکا ہے اب ہم کسی کو نہیں سوچ رہے ایک عمومی کردار لے لیتے ہیں ایک شخص ہے اس کا کام دن میں پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھانا ہے مسجد کھولنا بند کرنا یا جو بھی مذہبی کام کی کسی بھی جگہ کی باتیں ظاہر ہے کہ وہ یہ کام ایسے تو نہیں کرے گا کیونکہ مرد ہے اس کے ذمے کام ہوں گے اس کو کھلانا پلانا گھر والوں کو کچھ اس کی پے رکھی ہوگی اور وہ پے اس کو دینی ہوگی اب ایسا شخص جو کام تو کر رہا ہے دین کے اور جب آپ اس کے نام ایس دیکھیں لاکھوں کے اس کی ہاں دوسرا سورس ہو سکتا ہے کبھی کوئی کسی پہ بدگمان نہ رہے کسی کا اس سے بہت زیادہ ہے وہ تو مسجد کے کسی کام کا ایک پینی بھی نہ لے کسی کو کہہ رہی نہیں لیکن جس بندے کا صرف ہے پھر اگر اس کے پاس بہت کچھ ہو تو اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے سورس آف انکم پھر فتوے بکتے ہیں پھر ہر جگہ آپ دیکھیے آپ کو ہوتا ہے کہ آج کے دور میں چرچ کی جو لائنیں نا وہ بکتی ہیں جیسے اس وقت آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں نا آپ میں سے کچھ آگے بیٹھے ہیں کچھ پیچھے بیٹھے ہیں یہ تو ایک مینجمنٹ کے ساتھ ہے نا لیکن چرچ میں آج بھی جو لوگ سنڈے کو جاتے ہیں نا تو فرنٹ روز کا ٹکٹ زیادہ ہوتا ہے پچھلی روز سے جیسے کسی سرمے میں جائیں تو اگلی سیٹیں شاید مہنگی ہوتی ہیں اور پچھلی میں ہوتی ہیں کسی کو بلواتے ہیں تو اس کے پیسے کسی کی کچھ ایک کسی کا تجربہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا مذہب مطلب اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت دن رات محنت کر رہا تھا اس کو کسی نے کہا کہ دیکھو اب تم آخری دنوں میں ہو تو اتنی جان پہ کیوں بہت لے رہے ہو اتنے پیسے کو کیا کرو گے تو اس نے کہا کہ اصل بات ہے کہ ہمارے ہاں مرنا بڑا مہنگا میں اپنے مرنے کے لیے بات جو مولوی صاحب کو یا جو بھی ان کے عالم دیندار ہوتے ان کو بلانا ہے تو اس کے اوپر جو میرا خرچ آئے گا میں آج کل اس کے پیسے جمع کر رہا ہوں تو جو بات کرنے والے تھے وہ مسلمان عالم تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو جاؤ میں تمہاری فری نماز جنازہ پڑھاؤں گا یعنی آپ سوچیں کہ جہاں یہ صورت حال ہو جائے پھر وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین سچا پنپے گا اصل دین آئے گا ایسا اصل دین نہیں آتا آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے کہ جن کی زندگی کے اندر ایسی باتیں آنے لگی تو اب ان ساری باتوں کی روشنی میں آپ ان آیتوں کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو حقیقت میں کئی چہروں سے نکاب اٹھتی ہے اور یہاں بات میں جب یہ پڑھ کے سنا رہی تھی تو مجھے ایک چھوٹا سا کلپ یاد آ گیا کسی کے گھر پہ میں نے دیکھا مجھے کسی نے دکھایا اور اللہ تعالیٰ جنر نصیب کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کو آپ نام جانتے ہی ہوں گے میں کو بہت زیادہ ان کو نہیں سنی دیا نہیں لیکن میرا گمان ہے کہ اچھے انسان تھے تو ایک جگہ میں کسی کے گھر تھی تو ان کی کوئی لائف جن دن ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ویڈیو چل رہی تھی تو کسی بھی ٹی وی نمائندے کے ساتھ تھے جو اس میں اسکرین پہ لکھا ہوا آیا تھا کہ ایک دن ڈاکٹر اسرار کے ساتھ تو وہ جو بھی شخص تھا وہ صبح سے لے کے شام تک ان کے ساتھ رہا تو اسی دوران وہ ان کے گھر میں گیا جو ان کا مطلب جہاں رہنے کی جگہ تھی تو بالکل ایک سامنی سا کمرہ چھوٹا سا چھوٹی سی فریج پڑی ہوئی اور یہ وہ تو وہ شخص سوال کر رہا تھا ان سے کہ آپ ادھر مطلب یہ دیکھیں آپ چھوٹی سی جگہ آپ کی تو نت نہیں بہت اچھی ہے یہ جس صوفے پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بعد میں رات کو ہم کھول لیتے ہیں یہ میری بیوی کا بستر بن جاتا ہے اور وہ اس کا تو انہوں نے کہا اور ضرورت کی چیزیں مجھے کچھ نہیں دکھ رہی کہا یہ دیکھیں یہ فریج شاید پچھلے ستائیس یا تیس سال کتنے سے کہہ رہے ہیں استعمال کر رہا ہوں دیکھیں ابھی بھی یہ ٹھنڈا کرتا ہے تو اس پہ انہوں نے پوچھا جو بات مجھے یاد آ گیا یہ آیتوں کا پڑھتے ہوئے ان کا جملہ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اچھی جگہ پہ بھی رہ سکتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو لوگ شہر کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب مثال ہے کہ اس وقت بزنس مین ہیں یا ملینئر ہیں وہ تو محنت کرتے کرتے ان کو تو حق ہے کہ وہ بڑے بڑے گھروں میں رہیں لیکن میرے جیسے لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ ہماری تنظیم اٹھاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ذات سے اس سے زیادہ بوجھ ڈالوں اب یہ سوچ ہے نا آپ اللہ کرے اسی سوچ کے ہی سارے ہوں گے لیکن اس کے برعکس آپ دوسری جگہ آپ دیکھیں تو کئی جگہ آپ کو لڑائی ہی صرف پیسے کی دکھے گی تو اصل بندے کا اصل مقام کیا مثال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ میں نے یہ کپڑا پہنا ہے آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنے کا یا مجھے کہاں سے ملا یا میرے پاس اس سے بھی کتنے قیمتی ہیں نہ آپ مجھے دیکھ سکتے نہ میں آپ کو نہ ونایتوں کی روشنی میں ہم سارے دینداروں کو تنقید کرنے لگے لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا زوال آتا ہی تب ہے جب دیندار طبقے کو اپنی چیزوں کی فکر زیادہ پڑ جائے اور وہ دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں جب دین داری دکانداری میں بدل جاتی ہے نا تو بہت بڑے فتنے آتے ہیں بعض دفعہ کچھ چیزیں ظاہراً اور دکھ رہی ہوتی ہیں باطن کوئی اور دکھ رہی ہوتی ہیں اور اس بات کا ایک اثر لکھ لیں اپنی زندگی میں جس بندے کے لیے مال پڑا ہوگا نا اس کی بات سے اثر ختم ہو جائے گا آج مولوی حضرات خطیب دعوت دینے والے گلے پھٹ گئے پکار کے دعوت درس اتنا آج ہماری زبانوں سے اثر کیوں کم ہو گیا آج ہماری باتیں کانوں کے اوپر سے کیوں گزر جاتی ہیں کہ شاید ہمارے عمل وہ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی باتیں بیان کر کے آج کی امت کے دینداروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں تم خیال رکھنا یا کثیرم لفظ کثیرن سے اسلام کا عدل دکھے گا سارے نہیں ہیں موسٹ آف دم ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کرے تو اس کی ہر برائی بیان کر دیں گے اور کسی کی خوبی بیان کریں تو اس کی برائیوں کو بھی خوبی بناتے ہیں کہ نہیں سارے نہیں مگر سامو موسٹ آف دیم احبار و رحبان لیا کھلون اموال الناس بالباطل لوگوں کے مال کھاتے ہیں اچھا اس پہ بھی بس نہیں کرتے کہ چلو اپنا گھر بھر لیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے چرچ اور ان کی جو مذہبی عمارتیں گرتی تھیں تو اس کے اندر سے سونا چاندی نکلتا تھا ایک ایسے راہبوں کے بعض دفعہ جب ان کے آستانے توڑے گئے تو نیچے سے سونے کی دیگیں نکلی اللہ کے بندو تمہیں جب ضرورت ہی نہیں تو تم نے اتنی بڑی دیگیں جمع کس کے لیے کرنی ہے لیکن جب مال آتا تھا تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ کرتا اللہ کے راستے سے روکو اور روکو کیوں تاکہ کہیں ہمارے بولنا نہ کھل جائیں جب لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے جب لوگ کتابیں پڑھیں گے آج میں حیران ہوتی ہوں کہ سچا دین سچا دین جب عام ہونے لگتا ہے تو مذہبی طبقے کو کیوں فکر پڑ جاتی ہے روئیں تو فلمیں بنانے والے روئیں کہ لوگ فلمیں دیکھنی چھوڑ دیں گے روئیں تو گانے بنانے والے روئیں کہ ہمارا بزنس فلاپ ہوگا مذہبی طبقے کو کیوں فکر پڑ جاتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ عنایتوں میں ان کو یہ غم لگ جاتا تھا کہ اگر ہماری اس ہرس کی کہانیاں عام لوگوں پہ کھل گئیں لوگوں کو تو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ جا کہاں رہا ہے یہ آ کہاں جا رہا ہے تو یہ دھاندلیاں اگر ہم نے چلانی ہے تو لوگوں کو لوریاں دیتے رہو میٹھی میٹھی سنتیں بتاؤ میٹھی میٹھی باتیں بتاؤ اور ان کو تو اپنے باتوں میں رہنے تو یہ سیدھے سادھے لوگ تو بڑے ہوشیار ہو جائیں گے ان کو تو اپنے حقوق لینے آ جائیں گے لہٰذا بیاسدون ان سبیل اللہ روکو اللہ کے راستے سے اسٹاپ کرو ان کو اور پھر جب مال جمع ہوا تو وزین یکن ظون ذہب یہاں لفظ کنس ہے کنس کا لفظ جو ہے یہ اس مال کے لیے آتا ہے جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے کیونکہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرم تو پریشان ہو گئے کیونکہ وہ آیتوں کو دوسروں کے لیے نہیں سنتے تھے اپنے لیے سنتے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں تو ذہب اور فضا کی بات ہو گئی کہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو ہم میں تو ہر ایک کے پاس ہوگا اور حلال کمائی سے ہے کوئی حرج نہیں دیکھیے آپ کے پاس اگر سو تولے سونا بھی ہے کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا چاہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور دس لاکھ کی گاڑی میں سے نکل کے آ رہا ہے کسی کو ضرورت نہیں بولنے کی کیوں آپ کو کیا پتہ وہ دین سے لے رہا ہے کہ اس کو اللہ نے اور بہت دیا کیا دین کا کام صرف غریب اور مسکین لوگ کریں گے کیا صرف مفلس اور کلاش کریں گے ٹھیک ہے جب بندہ سچے دین پہ آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے مال کی میرے سونے چاندی کی ضرورت ہے دنیا میں دین کی تو میں خود سب سے پہلے اس چیز کو اللہ کے راستے میں دوں گا لیکن اگر کوئی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے وہ بڑی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا سونا اور چاندی ولا ينفقون حافی سبیل اللہ یہاں لفظ دیکھیے اس پہ بھی مفسرین نے لکھا کہ دیکھیں لا ينفقون حافی سبیل اللہ سے یہ اشارہ ہو گیا کہ جو لوگ بقدر ضروری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو باقی جمع کیا ہوا مال پھر ان کے حق میں نقصان دہ نہیں ہوتا تو جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ غم نہ کرو وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں ہے یہ وہ دعود کی روایت ہے تو لہٰذا زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال بھی خرچ کیا جائے گا رکھا جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ٹھیک ہے درجے ہوتے ہیں اللہ نے دیا ہے آپ رکھیے اور آپ اس انداز اس نیت سے بھی رکھیے کہ کبھی کسی موقع میں اسلام کو فائدہ ہوگا اسلام کو ضرورت پڑی تو میں دوں گی اپنی چیز میرا گھر جائے گا میرا زیور بکے گا انشاءاللہ میری چیزیں جائیں گی کیوں تاکہ پھر یہ چیزیں کام آئیں کئی مواقع ایسے سیرت میں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنا سارا کچھ دینا چاہا تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہا نہیں کچھ رکھ لو یہ نہیں کیا سارا کچھ دے کے تم سڑک پہ بھیک مانگنے آ جاؤ کسی نے گھر دینا چاہا کسی نے اپنے پلاٹ دینے چاہے تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو رکھو تو اصل بات کیا ہے کہ زہب اور فضہ منع نہیں لیکن جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے اور دوسری ایک اور حالات یاد رکھے کہ جب اسلام کو ضرورت ہو اور ہم رکھ کے بیٹھے یہ دو چیزیں مختلف ہیں ایک یہ کہ سب نارمل چاہ رہا ہے سارے میٹ ہو رہے ہیں سب ایوری تھنگ از اوکے آپ کے پاس بھی رکھے آپ بھی رکھے رہے ہی نہیں کہ پڑھا رہا اب آپ مثال سے سمجھیں کہ جب ہمارے پاس کچھ پیسہ دھیلا ہوتا ہے یا روپیہ پیسہ سونا چاندی ہوتا ہے اور ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے خدا نہ ناخواستہ تو ہم بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے سب سے پہلے شاید زیور ہی بکتا ہے کوئی پرابلم آ جائے کوئی بڑا چھوٹا خرچہ آ جاتا ہے بس اسی کو سمجھ لیں جس طرح ہماری ضروریات کے وقت میں ہمارا سونا چاندی بکے ہمارے گھر بکے ہمارے پلاٹ بکے اسی طرح کی ایک ضرورت آ جائے اسلام کے نام پہ دین کے نام پہ تو پھر اس وقت اگر ہم بچا لیں نہیں اس وقت نہیں کر سکتے تو یہ پھر وہی بات جو اپنے بچے اور ستیلے بچے والی بات ہے اپنے آپ اپنے بچوں پہ تو ہم لاکھوں خرچ کریں بچے کی شادی ہو تو پلاٹ بکے اور اسلام کا کوئی کام ہو تو نہ بکے میں تو یقین کریں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحے تیار پاتی ہوں اللہ کی توفیق سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں لیکن میں پوری طرح منتظر ہوں کسی وقت اگر ہمیں اپنی اس کلاس کے لیے کوئی جگہ لینی پڑے سب سے پہلے میں اپنا زیور بیچوں گی اور یہ میری خوشی ہوگی کیوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے اگر بال فرض اگر ضرورت نہیں ہے آپ رکھتے رکھتے ہیں کوئی بات نہیں آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں پہنے اگر فرض اس میں بلکہ یہ سونا چاندی کی بات ہے تو یہ تو صرف عورتوں کی بات ہے صبح میں جب اس کی تیاری کر رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم پاکستانی خواتین کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے تو سونا ہی ہوتا ہے اور مردوں کے پاس ہوتی ہیں تو شاید زمینیں یا گاڑیاں تو بیچاروں کی کہاں اپنی ہوں گی یا ہے بھی تو وہ ہمارے کام آتی ہیں لیکن صرف ہم عورتیں اپنا زیور جمع کر لینا تو میرا لے کہ ملینز جمع ہو سکتا ہے ایم رائٹ اور کہہ نہیں رہی میں آپ کو لیکن یعنی ہم صرف اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے بھی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے نا تو ہمیں کسی بندے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پہلے اپنے گھر کی چیزیں نکلتی ہیں جن چیزوں کی غلامی ہم کرتے رہتے ہیں وہ اصل میں ہماری غلام تھی زندگی اتنی ہلکی ہو جاتی ہے یہ چیزیں یقین پہنتے بھی ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتی کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے یا اچھا لگ رہا ہے وہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ آپ پہن لیں آپ اس لیے بھی پہنتے کہ دوسروں کو پتا چلے کہ دین تو منع نہیں کرتا دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سارا زیور بیچو سارے اچھے کپڑے پھینک کے ہو اس لیے بھی پہننا ہوتا ہے لیکن دل میں ذرہ برابر محبت نہیں لوہے کی چوڑی اور سونے کی چوڑی ایک برابر ہے اس شخص کے لیے جس کی نظر آخرت پہ لگی ہوئی ہے اللہ کہتے ولا یونفکون فی سبیل اللہ پھر اگر تم اس پہ زکات نہیں دیتے تو یہی لوہے کی چوڑیاں کل تمہارے لیے آگ بن جائیں گی بہت ہی برا آگے انجام بتایا جا رہا ہے کہ فوشر ہم بھی صاحب نلی پھر دردناک عذاب کی خبریں دے دو کیا ہوگا اس زیور سونے چاندی اور باقی چیزوں کے ساتھ یوم یحما یوما کا لفظ حامیم سے ہومیون بخار کو کہتے ہیں یہی وہ لفظ ہے جسے حامیم کا لفظ ہم پڑھ چکے گرم کے معنوں میں تپایا جائے گا یعنی اس کو میلٹ کیا جائے گا مولڈ کیا جائے گا پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے گا جباہ پھر اس سے ان کی پیشانیاں تکوا کا لفظ ہے نا کاف یا سے ہے کاف و یا لوہے یا کسی دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے جلد پر رکھ کر داغ لگانا آسان سا اس کا معاملہ سمجھ لیں استری عربی زبان میں استری کو مکوا کہتے ہیں بس اسی کے پہلے بہت نیند ڈال لیں استری جیسے ٹھپے لگاتی جاتی ہے نا کبھی اس کے ساتھ کوئی نیچے جلنے کا نشان پڑ جائے تو آپ سادی چادر پہ لگائیں تو وہی نشان پڑتا ہے یہ ہے ختو کار کا استری کے گرم گرم داغ لگائے جائیں گے کابیہ کہتے ہیں وہ اوزار جن سے داغ لگائے جاتے ہیں تو اب آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو ایسا مال اسباب جمع کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پھر ان کی جسم پہ نشان لگائے جائیں گے کہاں لگائے جائیں گے جیبا ہو ہو جیبا کیا ہے یہ جبین جس سے ہوتا ہے اردو میں لفظ پیشانیاں کیوں عزت کا مسئلہ سمجھا ہوا تھا نا پیسے کو وہ جنوب ہوں پوچھتے ہیں کیوں لگژریس لائف نرم گرم بستر یعنی جنوب جمب جو ہے نا یہ انسان کے آرام کی نشانی ہے ہم کہتے ہیں ذرا کمر ٹکا لو ذرا سیدھے ہو جاؤ وہ ظہور ہوں اور ان کی پشتیں کیونکہ شاید اسی مال دولت کو جمع کرنے میں دین سے پشت پھیری ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ آنے دیے جائیں گے ہر سما کر نس تم بھی انفسکم یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے بزوکو ما کن تم تک نزون اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے اللہ اکبر ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں گرم کیا جائے گا کیسا عجیب و غریب اور تکلیف منظر دین میں آتا ہے پھر اسی طرح روایت آتی ہے کہ جس سونے جس مال کو کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ مال گنجے سانپ کی طرح سے آئے گا اور اس شخص کے گلے میں توک بنے گا اور اس کے جبڑے پھپھاڑ کے کہے گا انا کنزک میں تیرا کنزک انا مالک میں تیرا مالک ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ماں بیٹی آئیں اور چوڑیاں پہنی ہوئی تھی کچھ کنگن تو پوچھے نہیں دیتی جب سے بنی ہے نہیں بنی کہا تم چاہتی ہو کہ اس کی جگہ تمہیں آپ کے کنگن پہنائے جائیں فوراً وہ کنگن اتارے اور اللہ کے نبی اس کو جہاں مرضی لگا لے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کتاب زکوٰۃ میں بھی پڑھ چکے ہیں تو لہٰذا ہر ایک انسان اپنے آپ کو سوچے یہاں پہ وہ دیکھیں کہ پوری چیز واضح ہو جاتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے کہ جب خاص طور پہ دیندار طبقے میں زوال آتا ہے تو پھر دوسروں کو تو ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ کی بڑی بڑی باتیں کرے لیکن خود زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے آج جب دیکھیے لیا کلون اموال الناس لوگوں کے کہیں جمعراتوں کے نام پہ کہیں عرصوں کے نام پہ کہیں نذرانوں کے نام پہ یہ دین کس نے سکھایا دین والوں نے سکھایا نا کیا وہ نہیں یہ آیتیں پڑھتے جب ہم قرآن کو اپنے لیے لینے کی بجائے صرف یہود و نصارہ کے لیے لینے لگتے ہیں تو وہ درست نہیں حضرت سلمان فارسی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان کی روایت سے ایک چیز آتی ہے کے بعض بظاہر دیندار اور اندر مال کے مٹکے تھے لوگوں کو دکھائے تو اس کی لاش پر پتھر مارے یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی جو تھے تھے تھے کیونکہ یہ کرسچن نا اور بھی کوئی مطلب دیندار طبقے کے تو کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ بڑے دیندار دکھتے تھے لیکن جب ان کے گھروں کو کھولا گیا تو وہاں سے مال کے مٹکے دکھے جب لوگوں نے وہ سب دیکھا تو ان کی لاش پر پتھر مارے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے دعوت سنتے ہیں بڑی بوجھل آئے تھے اور ہم سب کو ہی اور خاص طور پہ ہم جو خاص طور پہ دین کی بات کہنے والے بنتے ہیں ہمیں تو پھر زیادہ ہی محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی نظروں میں تو انسان سچا ہوتا ہی ہے دوسروں کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ شاید کوئی بھی کام جو ہے وہ صرف مال کے لیے ہو رہا ہے اور آج مولوی کا لفظ اسی لیے گالی بن گیا آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین والے کو لوگ اتنا گھٹیا سمجھیں آج آج کیوں کیوں کشش نہیں رہی دین والوں کو دیکھ کے لوگ بھاگتے کہتے ہیں انہوں نے بھی چندہ مانگ لینا ہاتھ ملاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں ایسے ایسے اخبار کے ایڈز آپ کو ملیں گے کہ جس میں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے ثواب بھیجیں مجھے چند دن پہلے کسی نے ایک سوز مسئلہ پوچھا یہاں رہتی تھی غالباً مجھے یاد نہیں کس شہر کی خاتون تھی کہنے لگے ایک سوال پوچھنا میں نے کہا پوچھیے پلیز کہنے لگی کہ مجھے کوئی شک ہوا کوئی اسیب ہے یا کچھ اس طرح کی کہانی کسا کہانی تو میری ایک دوست نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ کوئی بیندار ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں قصہ مجھ سے پتہ چلا کہ وہ امریکہ میں رہتے تھے صاحب کہتی میں نے ان سے فون کر کے اپنی بات بتائی جو بھی کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ماں بیٹی تھی یا جو بھی دو لوگ تھے میں بات اتنے وقت سے سنتی نہیں لیکن اس کا تھیم یاد رہ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں پہ تو بڑا سخت جادو کیا گیا تو پانچ سو ڈالر پی بندے کے حساب سے تم دونوں کا مجھے ایک ہزار ڈالر کا چیک میل کرو تو میں تمہارا علاج کرنا شروع کرتی ہوں تو آپ بتائیں کیا میں ایک ہزار ڈالر کا چیک بھیج دوں میں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ کر لیں تو آپ دیکھیے کہ بہت سخت اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے دین کے ساتھ جب مال کا ٹھپا لگ جاتا ہے نا تو سمجھیں کہ دین دار کی بات کے اندر ایک لفظ کا اثر نہیں ہوگا تو دعا مانگتے ہوئے تلاوت سنتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم نحمى على نار جهنم آپ کو سمجھ آ گئی ہے میں نے اس میں سے کچھ ڈفرینٹ چیزیں دیکھی آپ سے شیئر کرتی ہوں صرف میں آپ کو ایک ہلکا سا ریکیپ کرواتی ہوں آپ لوگ اپنے نوٹس کھولیں اور جو باتیں بھی ہوئی تھیں بس اسی کے بیچ میں سے چند لفظ چند سوال جواب پوچھوں گی آپ سے تاکہ آپ اپنے نوٹس کو سیٹ کر لیں اور تھرٹی فور ہی پہ ہم صرف رہیں گے یا ان کثیر من الاحبار یہ بتائیے کہ یا یوح الزین آمانو میں اللہ تعالیٰ نے کن کو مخاطب کیا ہے ہاتھ کھڑا کریں آپ سب پھر میں جس سے بھی پوچھ سکی جی رائٹ ہینڈ میں سے کوئی ایک بتائے مسلمانوں کو یا یو اللہ زینہ کہہ کر ان کثیر و من الحباری و رحبان احبار لفظ کا روٹ کیا ہے سب بول دیں مل کے احبار کس کی جمع ہے خبر اللہ کے بندوں یہ خبر نہیں ہے وہ خواہ والی خبر ہوتی ہے احبار ہبرن کی جمع اور ہبرن کس کو کہتے ہیں عالم کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طرح آج کے دور میں مولوی صاحب مفتی صاحب ٹائٹلس ہیں نا دینداروں کے لیے شیخ صاحب عالم تو اسی طرح جیوز کے جو لیڈرس تھے ان کو احبار کہتے تھے اور روحبان کون تھے کرسچینس کے تو آپ سے سوال کیا ہے کہ احبار کس مذہبی گروہ کے نمائندوں کو کہتے تھے سب بولیے یہود کے شاباش اور رحبان نصارہ کے ٹھیک ہے اخبار کو اخبار کیوں کہتے ہیں ہیبرون کہتے ہیں انک کو سیاہی تو لکھنے پڑھنے کا کام کرنے والوں کو کہتے ہیں روحبان کو راہب روحبان کون ہے راہب کرسچینس کے لیڈرز کو رحبان کیوں کہا جاتا تھا شاباش کیونکہ کرسچین کرسچین جو علماء ہوتے ہیں موسٹلی وہ لوگوں کو دنیا چھوڑنے کا تارے کو دنیا ہونے کا پیغام دیتے ہیں سب چھوڑ دو جنگلوں میں چلے جاؤ ان کثیرن کا لفظ یہاں کیا بتا رہا ہے لفظ کثیرن سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت دکھ رہی ہے وہ کیا ابھی ہم نے سنا جی آپ پلیز بہت سارے شاباش لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک سارے نہیں شاباش اللہ تعالیٰ کا عدل دکھ رہا ہے کہ سب کو نہیں اسی میں ہانک دیا کہ سارے ہی برے بہت سارے ہیں لیکن پھر بھی کچھ اچھے ضرور ہیں لیا کلون اموالسی بالباطل جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے تھوڑی سی ہسٹری سنی ادھر کرسچینس کے علماء کے اندر مذہبی زوال کیسے آیا سب سے پہلے کون سا عقیدہ انہوں نے کھڑا ایک لفظ سنا تھا ہم نے عربی انگلش میں جی کیتھولک گروپ تھا پھر کیا ہوا جی شاباش کنفیشن کنفیس کرنا کیا تھا آئی کنفیس یعنی مین آئی فیل ریگریٹ آئی فیل گلٹی آئی اپولوجائز مطلب یہ کہ اقرار کرواتے تھے ان کے علماء لوگوں سے ان کے گناہ اقرار کروا کے پیسے لیتے تھے بس خدا نہ یہاں سے ہم نکلیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ مذہبی عالم کے پاس جائے پھر انہیں کہ پلیز میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے آپ میری مدد کریں پھر وہ کہیں گے اچھا جی کتنے والی غلطی ہے کتنے پیسے دے کے پھر وہ اپنی باتیں سناتے تھے وہ میں نے جنا کرا میرے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کو کنفیشن کہتے تھے یہ فرسٹ فرسٹ اسٹیپ ہوتا تھا سیکنڈ اسٹیپ اس کا کیا تھا ایک اور اس کا اگلا درجہ جی آپ بتائیے جی وہ روکتے تھے لیکن اس اس عقیدے کا تمام کیسے ہوا اس کے بعد پارڈن پہلا تھا کنفیشن کنفیس کنفیس کرواتے تھے جب کسی نے کسی مذہبی عالم کے سامنے خوب رو دھو کے اپنی باتیں کی پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا تھا پارڈن پارڈن کہتے ہیں معافی کو معافی بکتی تھی کہتے تھے تم چاہتے ہو اس گناہ سے تم معاف کر دیے جاؤ ہاں جی چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک ہزار کرون ذرا ایک ہزار ڈالر ہمارے پلے میں جمع کراؤ پھر ہم دعا کرائیں گے بالکل وہی سوچ جو آج لوگوں نے کی ہوئی ہے گناہ کرتے رہو جو دل چاہے من مانیاں کرو چار عالموں کو بلا کے کھانا کھلا دینا مذہبی علماء کو کر دو اور دیکھ پکا کے دے دینا چاولوں کی اور بکرے چھترے دے آنا مسجدوں میں تاکہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں کوئی نہ پکڑے تو کیا نتیجہ نکلا اس کا کہ امت میں زوال آ گیا پھر اس کے بعد دیکھیے وسون سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنے کی ہم نے بھی کیا مثال سنی کوئی شیئر کرے گا ادھر سے کہ کیوں لوگ مذہبی علماء جو ہوتے ہیں مذہبی حضرات ہیں وہ لوگوں کو دین کی تعلیم سے روکتے ہیں کیوں جی ادھر سے آپ بتائیں جی اسما جی آپ پھر آسما شاباش ہمارے پول نہ کھل جائیں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باتیں بھی ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا چلیے یہ بتائیے کہ ولزینہ یکنی زون لفظ یکنی زون کا روٹ کے کاف نون زا کنس کس کو کہتے ہیں کون سے مال کو کنس کہتے ہیں یہ رائٹ ہینڈ والے جی تحریمہ شاہباز جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے یہ بتائیے کہ کیا اسلام سونا چاندی جمع کرنے کے خلاف ہے یا یہ حرام ہے نہیں ہے کیا خوبصورت اصول کیا سیکھا بھی ہم نے سونے چاندی کے بارے میں جس نے بھی کچھ نہ بتایا ہو ساری ایسے ہیں کوشش کریں جی آپ نا ٹرائی کیجیے سونا چاندی جمع کرنا نہ کرنا پیسے رکھنا نہ رکھنا اس کا ایک جنرل رول کیا ہے ہاں؟ چلیں آپ ابھی رہنے دیں جی زاہدہ پھر چھپا نہیں سکتے میں جو جس تناظر میں ان آیتوں کو لے رہی تھی یقیناً آپ لوگ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ پتہ کہ جو ہم ابھی تفسیر سن رہے تھے یہ ہماری پچھلے سال کے سویل الجنہ کی تفسیر ہے نا جو نوربی گھاٹا سے کی تھی تو میں جب بھی آپ ان آیتوں کو آپ کے ساتھ ساتھ سنتی ہوں ڈفرینٹ کلاسز میں تو میں وہیں پہنچ جاتی ہوں میں سوچ میں کیا تھی کہ جب یہ میں نے آیتیں وہاں پڑھائی تھیں تو دسواں پارہ تھا پچھلے سال جب اس کورس کا رمضان گزرا تھا اس کے بعد ہم نے یہ آیتیں کی تھیں ہمارے نام و نشان میں بھی یہ جگہ نہیں تھی ہم میں سے کسی کا کوئی پلان کوئی کچھ نہیں ہم نور بھی گھاٹا کے ایک چھوٹے سے ہال میں تھے وہاں ہم یہ آتے پڑھی اور آپ کئی باتیں سنتے ہوئے سن رہے تھے نا کہ اچھا کبھی ضرورت پڑی تو یہ کریں گے پلان بنائیں بڑی جگہ دیکھیں ابھی تو بیٹھنے کی ٹھیک جگہ نہیں ہے اور آج دیکھیں آپ پہلے ہی گروپ ہیں جو اس تفسیر کو سن رہے ہیں تو ہم وہاں اٹھ کے یہاں آ گئے اور واللہ ہی جو سونے چاندی کی کہانی یہاں لکھی ہوئی ہے نا یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھی ہم اس ویل الجنہ کے چھبیسویں پارے پہ تھے تقریباً چھبیس تائیس اٹھائیس چار آخری پارے ہم نے اس پورے پروسیس میں پڑھے ہیں جو یہ جگہ خریدنے کا لغت کا پروجیکٹ تھا آپ کہانیاں کئی دفعہ سن چکے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کہانی کا حصہ ہیں واللہ ہی یعنی آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا لوگوں کو نہیں پتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ میں آپ کے ارمان ڈلے میں مجھے دو تین چہرے آپ لوگوں میں سے ابھی بھی دکھ رہے ہیں پوری رپورٹ بنتی تھی جتنا لوگوں نے جی- جیولری ڈونیٹ کی اپنی شادیوں کے اپنے پیارے سیٹ اپنے شادی کے سیٹ ڈونیٹ کیے اپنے بعض لوگ پوری پوری شادی کا زیور ایسے پکڑا کے چلے گئے مجھے ایک بچی یاد آتی ہے کوئی ایک فنکشن تھا ہمارا مجھے یاد نہیں کون سا تھا تو بعد میں ہمیشہ ہم ایک ایک پینی جو بھی لوگوں کی آتی تھی اس کی تصویر کھینچتے تھے پھر لیتے تھے وزن یہ سارا پروسیس چلتا تھا ایک ایک چیز لکھ لکھا کے رکھتے تھے ہمارے پاس پورا ریکارڈ الحمد للہ اس کا موجود تھا لیکن ایک دن جب ہمیں شام کو رپورٹ ملی تو چار پانچ سیٹ سونے کے چھوٹے بڑے پیارے جیسے بڑے خوبصورت اور لگ بھی رہے تھے کہ یہ نئے نئے سیٹ ہیں کوئی پرانے سیٹ نہیں ہیں پوچھا بھائی یہ کہاں سے آئے ہیں تو جنہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ایک لڑکی تھی سبیل الخدا کلاس کی وہ یوں پکڑا کے پوٹلی چلی گئی ہے کہ یہ لکھت کا یقین کرے کھولا ہم نے تو اس میں دیکھا خوبصورت سیٹ تھے کھڑے کھڑے کئیوں نے کہا یہ میں لوں گی یہ میں لوں گی میں لوں گی اتنوں کے ارمان اس جگہ میں پڑے آپ ہی لوگوں کے اور آج آپ اس کی اس کا پھل کھا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اشد اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ اللہم رب حاضر دعوت التامت والصلاة القائمت آت محمد الوسیلت والفدیلت وبس مقام محمود اللذی واتلہ انک لا تخلیف المیاد تو میں جو بات محسوس کر رہی تھی اس تفسیر میں کہ وہ پیچھے بات ہوئی تھی غلبہ اسلام کی لیوس خرح الدین کلی ہی تو الحمد ہم نے صرف چند دو تین سال کے پروسیس میں اس کے عملی نمونے دیکھے جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ سب بچیوں نے اور آپ میں ہماری اسپیشلی اس میں جو اس وقت کی سبیل الجنہ اور آج کی نورولا نور کلاس ہے انہوں نے جس طرح حقیقت میں اپنے سونے چاندی دیے یہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا جس صرف وہ دیتا ہے جس کو اپنا فائدہ دکھتا ہے کوئی پچھلے دنوں پاکستان سے آئیں سسٹر اور ان کے بارے میں مطلب جو بھی بات خبر ہوئی کہ جہاز میں لوگ ہماری قیمتیں کر رہے تھے میں نے کہا زمین پہ تو چرچے ہیں ہی آسمانوں پہ بھی ہیں کہتے لگی وہ نئی فرسٹ ٹائم پاکستان سے ادھر آ رہی تھی بڑی شوق میں ہوں گی انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ یہاں ہمارے ریلیٹیوز ہیں تو وہاں کوئی اسکول کھلا ہے تو وہ پڑھنے جاتی ہیں ان کا نور القرآن توبہ توبہ ان کی عورتوں نے تو مردوں سے پوچھے بغیر ہی سونا دے دیا اللہ کے بندو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ عورت اپنی چیز دے سکتی کہتی لو شادیوں میں دیا ہوا تو مردوں نے اب ان بیچاریوں کے مردوں کو پتہ نہیں کو گلا ہے نہیں وہ تو آنر فیل کرتے ہیں چلو جان چھوٹی زکات نہیں دینی پڑے گی لیکن کہاں بیٹھ کے میں نے کہا ماشاء اللہ جہاز میں غیبت ہوئی کہاں کہاں سے وہ ٹھپے لگے ہوں گے تو یاد رکھیے یہ باتیں اس وقت کہیں تھیں آج سنی میں سنتے کو محاسبہ کر رہی تھی کہ میں نے تو بڑے مان سے یہ کہہ دیا کہ میں نے بھی کچھ کیا اور الحمد انسان اللہ کے آگے بات ہوتی ہے اس کی لیکن ہم نے اس پورے پروجیکٹ اور ہماری پالیسی یہ کہ خدا کے لیے لوگوں سے نہ مانگو آپ سب گنوائیں اس بات کے ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا آپ لوگوں نے کھانے پکائے آپ نے محنت کی اپنے زیور دیے اپنی چیزیں کی باہر والوں کو ہم نے یہ نہیں مجبور کیا کہ دے دو کیونکہ جو ہم کام خود اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا لیکن جب دین کے نام پہ مانگا تانگی شروع ہو جاتی ہے نا تو بے عزتی ہوتی ہے امریکہ میں ایک مسجد سے گہرا تعلق ہے ہمارا وہاں آج کل کچھ فنڈ ریزنگ ہونے والا ہے تو میرے ہسبینڈ جو کہ بہت قریب تعلق رکھتا ہے تو انہوں نے ان کو بھی فلائر دیا ہوا ہے اور کہا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہمارے اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں آئیں اور ٹکٹس خریدیں اور وہاں ڈونیٹ دیں اب ایک گلٹ بھی یہ کہ ہم ادھر ہیں ادھر ہیلپ نہیں کر پا رہے یہ وہ تو میرے ہسبینڈ اپنی تو اسی کوشش کرتے ہیں تو رات کو میں سن رہی تھی فون پہ اپنے کسی دوست کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ مسجد وال اس فلاں مسجد میں فنڈ ریزنگ ہو رہا ہے تو تم ذرا جا کے وہاں ان کی مدد کرو تو پھر اس کے بعد کیا ہوا بند ہوگی بات میں نے ان سے پوچھا کیا کہا آپ کے دوست نے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی سامہ بھائی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن میں کسی ایسی مسجد کو سپورٹ نہیں کرتا جو پیسے مانگتی ہے کسی کا پیسے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کس بات کی دلیل ہے میں کیا کہوں کبھی آپ نے اپنے لیے پیسے مانگے گھروں کے لیے کھانا کھانا پیسے دے دو اللہ جب جب پوری نہ ڈالے نا پھر بندوں کے آگے آتا ہے کمزور تعلق کی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بڑے بول سے بچائے اور میں سوچتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس سارے کوشش میں ہیلپ کی تھی آج ان کا دل کتنا کھلتا ہوگا خود ہی خوش ہوتے ہیں نا لوگ آ کے کہ ہمارا ایک ہی چپک کل ہماری جو سیٹرڈے کو کلاسز کی سچویشن تھی اس جگہ یہ روم ہمارا ہمیشہ میں چپتا ہے کیونکہ اس کی سیٹنگ کچھ ایسی ہے ادھر کچھ ہو نہیں سکتا ادھر سے بھی آواز ادھر کل اتنی ہمیں ضرورت تھی کہ یہ روم بھی یوز ہوا اور اب آج کل ہماری چونکہ بڑی میٹنگ ہو رہی ہیں تو یہ یوز کرتے ہیں تو میں کل بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اب اسکول کا کون سا کون ہے کہ جس کو ہم کوئی اس میں کوئی پارٹیشن کر کے تو کوئی چھوٹا موٹا آفس بنا لیں الحمد للہ اللہ کی شان ہے ایک کونا بھی خالی رہتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ بھائی یوز کیوں نہیں ہو رہا صبح میں ہو رہا ہے تو شام کے کیوں نہیں ہو رہا شام کو ہو رہا ہے تو رات کو نہیں ہو رہا خود محنت کرو اپنی جگہوں کو آباد کرو سیلف فائنینس کرو انہوں نے بردر نے یہ میرے ہسبینڈ سے کہا کہ مسجدوں کو خود سیلف فائنینس کرنا چاہیے اپنے خرچے ان کے کم نہیں ہوتے یا اپنی جگہیں خالی پڑی ہوتی ہیں رینٹ پہ دے دیں آپ اپنی مسجد کو اپنے اسکول کو دے دیں ہم پورا تیار ہیں جب ہم نے یہ جگہ لی تھی ہم سوچتے تھے یہ چار آفس ہم کرائے پہ دیں گے ولہ ہی آپ بچوں کو بتا رہی ہوں یہ بات ہمیں لگا کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے اتنوں کو تو جب سوچا کہ اس کے خرچے بھی بہت ہوں گے تو کوئی بات نہیں چار آفس ہیں ان کو کسی کو دے دیں گے کرایہ لیں گے وہ اسکول کے اندر جائے گا الحمد للہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کونے کو استعمال کرا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ کبھی کسی پہ نظریں نہ لگائیں اللہ آپ کو دین کے نام پہ بہت آگے لے جائے کبھی کسی کے آس پہ کوئی کام نہ شروع کریں کہ پہلے چندہ جمع کریں گے مسجد بنائیں گے پھر اس میں ہم نماز شروع کرائیں گے پھر ہر نماز کے بعد چندہ لیں گے کیوں لوگ جمعوں میں نہیں جاتے بیسیوں ایسے بردرس کو میں خود یہاں انڈائریکٹلی جانتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں اب ہم فلاں جگہ فلاں مسجدوں میں نہیں جاتے یا بالکل اینڈ پہ جاتے ہیں خطبے کے وقت کیوں کہتے ہیں وہ چندہ مانگتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے مجبوراً دے اس پیسے میں کیا برکت ہے آپ اپنی مروت کے طور پہ دینا چاہتے ہیں صرف ایک نام پہ تو بہرحال حرام گناہ میں کسی پہ کچھ نہیں کہہ رہی لیکن یہ آپ کے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی بات ہے جیسا آپ چاہیں گے اللہ ویسا کرے گا کرسچینٹی کا زوال آیا ہی تب تھا جب دین داروں کے اندر اس طرح کی دوغلی باتیں آ گئی تھیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے نام پہ ہم سب کو خالص رکھے اور آج آپ سب کے اور میرے خاص طور پہ آپ سب بچی ہیں آپ کے پاس سونا ہے کہ نہیں ہے ضرور جا کے پوچھے اپنے ماں باپ سے یا آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ کا زیور ہے اور آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے تو پھر وہ کنز ہے اور آگے آپ سنیں گے حدیث آ کے کہ سانپ بنے گا یہ کیسا زیور سونا کنجا سانپ بنے گا اور گلے کے گرد لپٹ کے اس کا منہ کھول کے اس کی باچھیں چیرے گا اور اس کے منہ میں ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک میں تیرا کنزوں میں تیرا کنزوں وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے ٹھیک ہے تو اپنی زکاۃ اگر آپ ماشاء اللہ بالے گئے آپ کے پاس زیور ہے تو خود دیں زکوٰۃ آپ کی امی نے آپ کے لیے شادی کے لیے رکھا ہوا ہے پوچھیے ان کو وہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی ہیں اور باقی بھی چیزیں جو بھی اس کے علاوہ یعنی آپ لوگ خود اپنی رسپانسبلٹیز کو فیل کریں کوئی بات جو کہنا چاہیں ڈر گئے ڈرنا چاہیے الحمد للہ بس دیکھیے اسلام منع نہیں کرتا آپ کروڑوں میں کھیلے اللہ کی دین ہے مسلمان سے زیادہ کسی کو حق نہیں خوش ہونے کا لیکن وہ زیور وبال ہے جو لاکروں میں پڑا ہوا ہے اسلام کو ضرورت ہو اور آپ کے لاکر میں پڑا رہے یہ ظلم ہے اور یقین کریں کہ جب یہ ہم یہ جگہ لے رہے تھے اللہ گواہ ہے آپ لوگوں سے کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا لیکن آپ اپنے گھر کے بچے ہیں اس لیے ہم آپ سے یہ باتیں شیئر کرتے ہیں کل آپ کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے خود پاکستان میں میسیج دیا تھا کہ کوئی پراپرٹی ہے کچھ ہے اس کو بیچے اور میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے حکم سے کسی بھی طریقے سے پیسہ جمع ہوا ادھر کیا کہ میرے والد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہمیں بہت کچھ ملا ان سے بہت ہے کروڑوں میں وہاں تو میں نے انہیں کہا کہ بیچیں اس میں سے جو چیز بکتی ہے مجھے یہاں پیسے چاہیے یہ میری پچھلی دس بارہ سالہ زندگی کا پہلا موقع تھا یہ پچھلے دو سال آج تک آج کے دن تک کہ ہمارے پاکستان میں جو بہن بھائی ہیں وہ حیران ہے کہ آج تک تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا تھا ہم پاکستان سے پیسے بھیجو ہمیشہ ہی جاتے تھے تھوڑے بہت جو انہیں جمع ہوئے پاکستان بھیج دیے یہ کر لو وہ کر لو اس پچھلے دو سال میں جب سے یہ لغت آیا ہے میں اپنے اوپر اس کو ایک قسم سمجھتی ہوں کہ ہم یہاں سے کوئی پیسہ پاکستان بھیجیں جو چیزیں سب بیچ دو وہاں سے بیچ کے لاؤ ادھر اسکول کا قرضہ اتارنا اور خود اپنے اوپر قرض لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلدی آپ دیکھیے گا کہ باہر کا سب قرض ختم ہوگا ہم خود اپنے اوپر لے رہے ہیں بیچو اپنے گھر آؤ ادھر اپنے پلاٹ بیچو ابھی ریسنٹلی ایک چیز بکی اور مجھے پچھلے ہفتے بتایا گیا کہ فلاں چیز بھی بک رہی ہے کیا کرنا ہے اس پیسے کا فون کرتے ہیں اچھا وہاں لگا دیں وہاں بڑا سستا پلاٹ ہے آگے بن جائے گا میں نے کہا ابھی میرے سے کوئی نہیں بات ہوگی جب تک ہماری یہ بلڈنگ حالانکہ کوئی سود کا قرضہ نہیں ماشاء اللہ آپ کے ساتھیوں کے چند لوگوں کے قرضے اس نے کہ یہ ہم اپنے اوپر لیں گے جب یہ ہمارا پے آف ہو جائے گا پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوگا تو الحمد یہ بہت آسانی سے کام سارے ہو رہے ہیں جی جی جی آپ مدد کر دیں آپ جس کی کرنا چاہیں ضرور کریں آپ کا عمل اپنے آپ آپ مطلب اگر کوئی قرض میں ہے تو آپ کو مدد کرنی چاہیے یعنی ہر بندہ اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں ہے بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے چلیے پھر آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں سمر فیسٹیول کے لیے فائزہ کوئی خبر ہے ہمارے لیے ابھی تو بات نہیں ہوئی نا یہ بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کل ہم نے ان کو بتا دیا تو ہم سب نے مل کے کرنا ہے یہ پروگرام ان شاء اللہ تعالیٰ سمر فیسٹ کے نام پہ اور ٹرپ کا والے آج خود ہی غائب ہیں وہ ٹرپ پہ تو نہیں چلے گئے یہ صبح ہے ہاں؟ جس جی جس بھی نا کوئی پلان کوئی کل تک کل سے لے کے آج تک سرچ ہوئی ہے ہاں، جی، جی، کوئی بات نہیں کیسے بڑے پیسے ہیں ہم بڑی سی بس لے جائیں گے نا جہاں پہ بس چلی جائے گی بہرحال آپ لوگ کوشش میں رہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک پوزیشن کلیئر ہوگی اور دورے قرآن کا پروجیکٹ چل رہا ہیں آپ لوگوں نے سرچ آؤٹ کیا کہ آپ نے کہاں کہاں انشاءاللہ اس دفعہ مدد کرنی ہے جا کے سو تو نہیں جاتے چلیے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ابھی بیٹا اذان ہو گئی ہے اس لیے نماز پڑھنا آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا صفحے بناتے ہیں اور ادھر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں سبحان اک اللہ وبی ہمدی کا اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و وطوب علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کا کیا دل ہے چھٹی کر لیں آج ہاں بیٹا آپ کو پھر جانا پڑے گا نا آپ چلے جاؤ ہم تجویز میں خود سن لوں گی ان کی نا بچیوں کی جو بھی آئیں گی تو آپ بیٹا ان کا ادھر وہی دعا کرانی ادھر کی بات کر رہی ہیں نا وہی جو اگلی دعا کریں پچھلی دفعہ عائشہ گئی تھی اس سے پوچھ لینا اس نے کیا کرایا تھا اور آج وہاں ادھر لیکچر کون سا سنائیں ان کو سمینا کو پوچھتے ہیں کوئی ابھی نکلی ہیں پہلے ہی بری تھی نا تو آپ ادھر آن لائن ان کے گھر میں کمپیوٹر چلتا بیٹا آواز پچھلی دفعہ بہت کم تھی بہت قریب رکھ کے سن رہے تھے نہیں اس کے ساتھ آپ اپنے اسپیکر لے جاؤ ادھر سے ادھر ہیں کوئی اسپیکر تو بس الفت اسپیکرس ہیں ایکسٹرا وہ ان کو دے دیں بورو کر لیں اور پھر وہ وہاں سے آپ لے گا بیٹا یہ دیکھو یہاں سے آپ نا نماز کے وقت خریدے بیٹا اس کو میں ادھر بھیج دوں نا سننا کی تو میں تجوید سن لوں گی بچیوں کی نا آپ ایک بیٹا ہے صرف بس باقی تو نہیں ہے ہاں، جو آپ پولینڈ چلے گئے اور آمنا کہہ رہی ہیں کہ وہ کہ بیٹا ان میں سے کوئی لے لو جو آئے میں کبھی کبھار آتے ہیں یہ ساری اصل فیملی کو لے لو ایک ساتھ ہی لے لیں گے ان سے میں نے بات نہیں کی ان کو پوچھ لیں اسیسمنٹس ہو رہی ہیں آپ کو نیکسٹ ویک لینی ہے کہ ابھی نا جی اس میں ان کے گھر نیٹ کھول کے نا تو اس میں آڈیوز پہ جائیں گی نا جب ادھر سے جاؤ لو ادھر ہاں۔ ادھر آڈیو سیریز پروجیکٹس میں جاتے ہیں نا جی۔ اگر وہاں ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی نا تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون سا سنیں اور میں مر گیا سنا دی تھی اس دن شروع میں نہیں یہ نہیں سنا یہ سنا دیں آج اچھا۔ یہ اور میں مر گیا نا اس کا ایک ایک کر کے اپلے کریں گی نا تو وہاں پہلے سارا ڈاؤن لوڈ کر لینا جی۔ اس میں بھی ایک کہانی سنائی ہوئی میں نے نا ٹھیک ہے یہ سنا دینا جسمینا جی، یہ جا رہی ہے آج کے لیے لیکچر آپ نے تو نہیں خود کو سوچا ہوا جو اس میں دو تو وہ دو سی ڈیز ہیں وہ وہ تو پھر آیت الکرسی کا کہہ رہی ہیں ہاں، ٹھیک ہے ہے سی ڈی اچھا میں آپ کے ہاں جی۔, ہاں جی آواز تیز کرنے کے لیے نا ان سے آج ادھار لے جائیں اسپیکر لیکن آپ اپنے خرید لیں اچھے والے خریدیں جس کی آواز اچھی ہو پھر وہ اس کے ساتھ لگائیں گے نا جی۔ تو یہ بچی آپ کے ساتھ مدد کرے گی تجویز دعائیں سب کریں پھر میں آؤں گی ان پہ انشاءاللہ اور ساروں کو باجیوں بدیوں کو میسج بچوں کے بھجوایا کریں دوبارہ نا کیے نا جائیں بھاگ جائیں فٹافٹ بیٹا آپ ساتھ ہی جاؤ ہاں، ساتھ ہی ان کے نکل جاؤ جی ہم بچوں وہ کر رہے ہیں ان کی اسسمنٹ آپ کو بھی آنا ہو نا تو ساتھ اپنا ان پٹ دینے یا تھوڑی بچوں سے بات کرنے کے لیے پھر آ جاؤ ابھی کرنے لگے نا ابھی نماز نہ ہوئی تو پھر پہلے کر لیں گے بیٹا آپ کو فوراً نیا کمپیوٹر چاہیے تو بہت رسکی ہے مفت مطلب کیا ہوتا ہے اس کو شروع کریں سر کی طرح ابھی ایزام تو ہوئی چلے آئیں پھر ہم پڑھ کے نماز تو یہ اس کو ایسے چھوڑ دو نا سر کو دکھاتے ہیں الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله allah تو ابھی بھی اس کے میں بتا دی نا تو ابھی بھی میٹنگ میں جائی تو یہ بلکہ انتظار ہی ہے پھر یہ تھا میں آپ صبح نہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صبح آ سکتے ہیں جی جی ان شاء اللہ تو آپ میک اپ کرنا ایسے میں یہ آپ اس کو او مفرا نی تھی ایچ اور پھر اسلکا نی til تھرو اس کے بعد نا پانچ سے سات تک ہوتی ہیں تو اگر آپ پانچ سے سات کے درمیان آ جائیں تو میں پہلے سے آپ مجھے ڈیٹ بھیج دینا کہ کون سی ڈیٹ کو آپ کی کو ہاں جی نہیں نہیں ڈیٹ جو آپ میک اپ کرنا چاہتے ہیں نا کلاس آپ پچھلی کلاسز میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں نا نہیں جب صبح مرضی کریں گے نا تو وقت سیکھ رہا کہ یہ ابھی ابھی چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس اس میں کا جی نہیں یعنی نہیں یہ تو میں صبح پھر ہم کر لیں گے انشاءاللہ اللہ نا جب آپ آئیں گے تو ان شاء اللہ وہی کام کے اندر ويجي لخير الله يحفظك کرتی ہوں میرا لمبی میں بیٹھ نہیں کروں گی اس کا بس بھی آ رہی ہے ویسے میرے پاس